اس کی بند آنکھوں کے پار صرف اندھیرا تھا ذہن کا پردہ کسی بھی خواب سے خالی تھا کھڑکی کے باہر کسی کار کا ہارن سنائی دیا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھی پھر ارد گرد دیکھا وہ قدیم ملاقہ میں نہیں تھی وہ کیل کے ایک موٹل روم میں نیند سے جاگی تھی اور نیند بھی ایسی جو خوابوں سے خالی تھی وہ گزشتہ رات جونکر اسٹریٹ کے ایک مین ہول سے واپس اپنی دنیا میں آئی تھی اور یہاں آ کے معلوم ہوا تھا کہ باقی ساری دنیا آگے بڑھ چکی تھی وہ پیچھے رہ گئی تھی ایسے جنگجو کی مانند جو میدان جنگ میں پیچھے دیکھنے کی غلطی کی پاداش میں نمک کا مجسمہ بنا دیا جاتا ہے دوست اور دشمن ہارتے جیتے جھنڈے گاڑتے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور وہ نمک کا مجسمہ وہیں کھڑا رہ جاتا ہے زمان و مکان کی قید سے آزاد چھ سال وقت نے میرے چھ سال چھین لیے اس نے تنفر سے کھڑکی کے پار دیکھا جہاں نئے دن کا سورج تلو ہو رہا تھا لوگ کہتے تھے وقت سب سے بڑا مسیحا ہوتا ہے وقت زخم مند مل کر دیتا ہے وقت یہ وقت وہ لیکن کوئی تالیہ بنتے مراد سے پوچھتا تو وہ کہتی کہ وقت قطن مہربان نہیں تھا بلکہ وقت سے زیادہ ظالم کوئی نہیں تھا وہ قدیم ملاقہ سے جدید دنیا میں صرف ایک پوٹلی کے ساتھ آئی تھی جس میں چند زیورات تھے یا سونے کے سکے جدید زمانے کی کرنسی اس کے پاس نہ تھی لیکن اسے اپنے چند کریڈٹ کارڈز کے نمبر یاد تھے رات جب اس نے انہیں استعمال کرنا چاہا تو وہ کام نہیں کر رہے تھے پھر اس نے وہی کیا جو اسے کرنا آتا تھا بس اسٹیشن پہ کسی کے پرس میں ہاتھ ڈالا تو کسی کا بٹوا دھیرے سے نکالا آج کوئی اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا تھا آج اسے کسی نہ کسی طرح بس سروائیو کرنا تھا رات کے تیسرے پہر وہ کیل پہنچی شہر کی فصیل ہو یا بس سٹاپ کہیں کوئی تالیا مراد کی تاک میں نہ بیٹھا تھا چھ سال بعد نہ اس کی پولیس کو مطلوب والے پوسٹر وہاں تھے نہ کسی کو وہ یاد تھی پچھلی دفعہ فاتح اسے بھولا تھا اس دفعہ ساری دنیا اسے بھول گئی تھی کیل پہنچ کے وہ اپنی اسٹریٹ میں پہنچی تو اسے دھکا سا لگا حالم کا بنگلہ وہاں نہیں تھا اس کی گرفتاری کے وقت حکومت نے اس کے اثاثے ضبط کر لیے تھے بعد میں قانونی یا غیر قانونی طور پہ اس کے گھر کو غالباً سرکاری املاک شمار کر کے اس کو منہدم کر دیا گیا تھا کیونکہ اب وہاں ایک سرکاری دفتر بنا تھا اس کا گھر اس کا نہیں رہا تھا وقت وقت نے اس کے ساتھ بہت ناانصافی کی تھی پہلی رات ایک فرضی نام کے ساتھ موٹل میں گزار دی صبح میں وہ نیچے ریسیپشن پہ آئی تو ریسیپشنسٹ نے مسکرا کے اسے سلام کیا وہ بھی مسکرا دی سیاہ بالوں کو پونی میں باندھے آنکھوں پہ چشمہ لگائے وہ سفید ٹراؤزرس پہ گھٹنوں تک آتا سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھے وہ ریسیپشنسٹ سے آنکھ نہیں ملا رہی تھی مگر تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے نہیں پہچانتا تھا کسی کو اس میں دلچسپی نہ تھی تالیا موٹل باہر نکلی اور ٹیکسی میں آ بیٹھی اسے آج شہر میں مختلف جگہوں پہ چھپائے اپنے گو بیگز ڈھونڈنے تھے کرنسی پاسپورٹ چند ضروری چیزیں جو برے وقت میں کام آنی تھی اور برا وقت آ پہنچا تھا سڑک پہ بھاگتی ٹریفک گاڑیوں کا شور بہت تیزی سے چلتی دنیا ہر شے اس کے اندر عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی ریلوے اسٹیشن کا لاکر خالی تھا اتنے برس گزرنے کے بعد اس کا گو بیگ وہاں کیسے موجود ہو سکتا تھا دوسری منزل ایک بینک اکاؤنٹ کا سیف تھا جس آئی ڈی کارڈ پہ اس نے یہ بینک میں یہ سیف لیا تھا وہ آئی ڈی کارڈ ایک پوسٹ آفس کے لاکر میں چھپا کے رکھا تھا مگر وہ وہاں گئی تو وہ کارڈ بھی وہاں موجود نہیں تھا انسانوں نے چھپے خزینے کب چھوڑے ہیں جس کو جہاں موقع ملا ہاتھ صاف کر لیا اور اب اسے اپنا آخری گو بیگ ڈھونڈنا تھا اور وہ جانتی تھی وہ وہیں ہوگا جہاں اس نے اسے چھپایا تھا جب رات گہری ہو گئی تو وہ اس قبرستان گئی جہاں اس نے اپنا سب سے قیمتی گو بیگ چھپایا تھا وہ قبر اب بھی ویسی ہی تھی اس پہ نس سلیب اسی طرح کھڑی تھی سیاہ ہڈی میں ملبوس تالیہ نے کدال سے قبر کھودنی شروع کی اندر ایک لکڑی کا تابوت تھا جس کے اوپر ہر جگہ مٹی لگی تھی تالیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ ڈھکن ہٹایا اس کا گو بیگ اندر موجود تھا اس نے تیزی سے زپ کھولی پاسپورٹ آئی ڈی نوٹوں کے بنڈل اور چند سفری دستاویزات سب کچھ پلاسٹک کی تہوں میں محفوظ تھا تالیا نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی اور اندھیرا آسمان کو دیکھا اس رات اپنے موٹل روم میں بیٹھے اس نے سوچا اسے فاتح سے بات کرنی تھی ایڈم سے بات کرنی تھی داتن سے بات کرنی تھی انسان بات کیے بغیر چوبیس گھنٹے نہیں گزار سکتا اور اس کو کسی سے ڈھنگ سے بات کیے بنا تیس گھنٹے ہونے کو آئے تھے فاتح ایڈم داتن کسی کا پرانا نمبر اب استعمال میں نہ تھا فاتح کے ای میل ایڈریس پہ ای میل جا کے پلٹ آئی کیونکہ وہ ایڈریس اب بلاک ہو چکا تھا سیکیورٹی پروٹوکول شاید اوف ایڈم کا ای میل اسے یاد نہ تھا داتن کو اس نے ایک میسیج بورڈ پہ پیغام چھوڑا اور پھر پوری رات بار بار اس میسیج بورڈ کو چیک کرتی رہی کوئی رد عمل کوئی جواب کچھ بھی اس کی طرف نہ آیا رات کے تیسرے پہر تالیہ نے ایک دفعہ پھر وان فاتح کو گوگل کرنا شروع کیا وہ اس کی ہر ویڈیو ہر تصویر میں اس کے چہرے پہ بے قراری سے کوئی تاثر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی کہیں اس نے تالیہ کا نام لیا ہو کہیں اس نے کہا ہو کہ وہ اس کو یاد کرتا ہے لیکن ایسا کچھ نہ تھا پرائم منسٹر بننے کے بعد اس نے انٹرویوز دینے چھوڑ دیے تھے چھ سالوں میں درجن بھر سے زائد انٹرویوز نہیں ملے تھے البتہ تقاریر بہت تھیں ان کا وہ کیا کرتی وہ وزیر اعظم تھا ملک کا سب سے طاقتور آدمی اس تک رسائی ناممکن تھی ایک عام لڑکی بھلا کیسے اس تک پیغام پہنچا سکتی تھی اس نے ایڈم بن محمد کو سرچ کیا وہ سیلیبریٹی والی زندگی گزار رہا تھا award shows interviews book signing تقریب اپنی دنیا میں گم تھا البتہ اس نے شادی نہیں کی تھی ایک انٹرویو میں اینکر نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ اس بات پر اداسی سے مسکرا دیا بیڈ پہ بیٹھی موبائل پہ انٹرویو دیکھتی تالیہ دم س کے اس کا جواب سننے لگی اسکرین پہ ایڈم ایک آرام دہ صوفے پہ بیٹھا نظر آ رہا تھا اس نے نیلی جینس پہ سفید ہائی نیک پہن رکھی تھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بازو صوفے کی پشت پہ پھیلا رکھا تھا ایڈم کی پشت پہ دیوار میں کتابوں سے سجے شیلف بنے تھے یہ اس کی اسٹڈی تھی جس کے وسط میں رکھے صوفوں پہ ایڈم اور خاتون اینکر آمنے سامنے بیٹھے تھے جب کیمرہ خاتون اینکر کو دکھا تھا جو ایڈم سے شادی کے متعلق سوال پوچھ رہی تھی تو اس کے پیچھے اسٹڈی کا وہ حصہ نظر آتا جہاں اسٹڈی ٹیبل اور اونچی کرسی رکھی تھی میز پہ ٹیبل لیمپ رکھا تھا پین ہولڈر چند ترتیب سے رکھی کتابیں اور لیپ ٹاپ یہاں بیٹھ کے وہ کتابیں لکھتا ہوگا اور کتابیں پڑھتا ہوگا ساری دنیا سے ہٹ کے وہ اس میز پہ بیٹھا کتابوں میں پناہ ڈھونڈتا ہوگا اوہ پیارا ایڈم بن محمد اسے کیسے رابطہ کرے اینکر کی آواز پہ اس کا ارتکاز ٹوٹا آپ نے شادی کیوں نہیں کی یا پھر کب کرنے کا ارادہ ہے وہ مسکرایا اور ہلکے سے شانے اچکائے کوئی ملا ہی نہیں جس کے بارے میں سوچتا شاید مجھے ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ میں لائف پارٹنر میں کیا تلاش کر رہا ہوں گفتگو کا رخ وان فاتح اور موجودہ حکومت کی طرف مڑ گیا تو ایڈم نے ہلکے سے شانے اچکائے پردھان منتری اس سے اچھا پرفارم کر سکتے تھے اس سے بہتر پالیسیز بنا سکتے تھے لیکن پانچ سالوں میں انہوں نے ڈھنگ سے ایک بل پاس نہیں کروایا کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس پچھلی حکومت میں واضح اکثریت نہیں تھی چلیں اس دفعہ تو ہے میرے جیسے لوگ اب دیکھنا چاہیں گے کہ اس دفعہ وان فاتح کیا کرتے ہیں اس کے انداز میں اجنبیت اور بیگانگی تھی تالیہ کو عجیب سا احساس ہوا کیا وہ دونوں اب دوست نہیں رہے تھے کیا ایڈم نے فاتح کی مخالفت شروع کر دی تھی ظالم وقت نے ان دونوں کی دوستی کے ساتھ کیا کیا تھا وہ الجھ کے رہ گئی تھی اس نے ایڈم اور فاتح کا نام لکھ کے گوگل کیا تو سامنے ایڈم کے کئی آرٹیکلز کھل گئے جن کی شہ سرخیاں وان فاتح پہ کھلم کھلا تنقید کرتی نظر آتی تھی اس نے موبائل بے دلی سے سائڈ ٹیبل پہ ڈال دیا وہ کس سے بات کرے داتن فاتح اور ایڈم کے علاوہ صرف ذوالکفلی تھا لیکن جس طرح تالیہ نے اسے دھوکہ دیا تھا وہ اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی سارے شہر میں اور کون تھا جس سے وہ بات کر سکتی تھی صرف ایک نام تھا جو ذہن میں آتا تھا اسے اس ایک شخص کا پتہ تلاش کرنا تھا کم از کم یہ کام تھا جو وہ چھ سال بعد بھی کر سکتی تھی کیرل کے ایک پوش علاقے میں بنے اس گھر کی چھت مخروتی تھی آج صبح کاذب کے تلو ہونے کے ساتھ ہی تیز بارش ہوئی تھی اس لیے مخروتی چھت کے کناروں سے پانی کے قطرے ہنوز ٹپک رہے تھے سامنے پھیلا چھوٹا سیلون بھی ابھی تک گیلا تھا تالیا نے دروازے پہ لگی بیل بجائی اور پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی انتظار کرنے لگی اس نے لمبے رین کوٹ کی ہوٹ سر پہ ڈال رکھی تھی اور احتیاط سے ادھر ادھر بھی دیکھتی تھی دفتن دروازہ کھلا اور گھر کا مالک باہر نکلا یس انہوں نے رسمی انداز میں سامنے کھڑی لڑکی سے پوچھا پھر ٹھٹک کے رکے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑی بمشکل دو سیکنڈ لگے تھے انہیں تالیہ مراد کو پہچاننے میں وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکے تالیہ مراد جی پروسیکیوٹر احمد نظام میں تالیا ہوں لانگ ٹائم ہاں وہ زاردگی سے مسکرائی احمد نظام پہلے سے زیادہ بوڑھے اور دبلے ہو گئے تھے کتنی ہی دیر تحیر سے اسے دیکھتے رہے پھر سر جھٹکا میں اب پروسیکیوٹر نہیں ہوں جانتی ہوں آپ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ایک پرائیویٹ وکیل کی حیثیت سے کام کرتے ہیں اور ان چھ سالوں میں آپ نے تین گھر بدلے ہیں اس لیے پتہ معلوم کرنے میں مجھے پورا دن لگا اندر آ سکتی ہوں انہوں نے بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھتے ہوئے رستہ چھوڑ دیا کیا یہ لڑکی واقعی وہی تالیا تھی آج بھی ویسی ہی تھی نہ اس کی صورت بدلی تھی نہ انداز مگر نہیں وہ خوف زدہ تھی اس کو اپنے سٹنگ روم میں بٹھا کے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے احمد نظام نے سوچا وہ چکنی سی بار بار اطراف میں دیکھتی تھی کمرے میں نیم اندھیرا تھا احمد نظام نے جالی دار پردے ہٹائے تو سب جو دکھائی دینے لگا وہ کھڑکی کے مقابل صوفے پہ بیٹھی تھی اس کی نظر بیک وقت کھڑکی اور داخلی دروازے دونوں پہ تھی اتنے سال بعد کیسے آئیں آپ تالیا بس یوں سمجھیں کہ وقت میرے لیے بہت صفاق ثابت ہوا ہے تالیا نے بھیگی ہوئی ہوٹ پیچھے ڈالی اور چہرے پہ آتی لٹی کان کے پیچھے اڑ وہ اداس اور مسترب لگتی تھی اتنے سال کہاں رہی آپ جانتی تھی آپ کا پہلا سوال یہی ہوگا ہر اس شخص کا پہلا سوال یہی ہوگا جس سے میں آج کے بعد ملوں گی اس لیے اس کا جواب گھڑ لیا ہے میں نے یوں سمجھے کہ ایک دوسرے ملک میں پھنس گئی تھی جہاں سے اتنے برس تک میں نکل ہی نہ پائی اب بالآخر نکلی ہوں تو فوراً کیل کا رخ کیا ہے اور کیا یہ سچ ہے اپنی ابتدائی حیرت پہ قابو پا کے اب وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہے تھے یہ سچ کے قریب ترین ہے سچ پہ آپ یقین نہیں کریں گے تالیہ نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا سادہ شرٹ اور پینٹ میں ملبوس وہ سے بہت مختلف لگے تھے بالوں کی سفیدی بڑھ گئی تھی اور چہرے کی جھریاں بھی یعنی یہ طے تھا کہ ہر شخص اسے مختلف لگے گا لیکن وہ سب کو پہلی جیسی لگے گی اتنے برس بعد آپ میرے پاس کیوں آئی ہیں کوئی اور تھا نہیں جو میری بات سنتا میں اپنے اوپر بنے کیس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اور میں اس کا گلا رندھا میں خود کو اس الزام سے پاک کرنا چاہتی ہوں میں نے اسرا محمود کا قتل نہیں کیا تھا اگر آپ اس وقت فرار نہ ہوتی تو یہ ثابت کرنا آسان ہوتا آپ کے فرار نے آپ کو مجرم بنا دیا ہے تالیہ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہے تھے مگر کوئی تو رستہ ہوگا وہ بے چین ہوئی یوں لگتا تھا وہ بغیر پلان کے یہاں آ گئی تھی آپ اتنے سال تک چھپی کیوں رہی پہلے کیوں نہیں آئے وقت نے میرے ساتھ نہیں دیا نظام صاحب مگر آپ بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے میں اسرا کی قاتل ہوں تالیہ انہوں نے گہری سانس اندر کھینچی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کے خلاف بہت سے شواہد موجود تھے میرے پاس اس کیس کی فائل ابھی تک پڑی ہے میں لاتا ہوں وہ اٹھے تو وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی کیا آپ اندر جا کے پولیس کو کال کریں گے آپ جانتے ہیں میں پولیس کے آنے سے پہلے غائب ہو چکی ہوں گی اگر آپ اتنے عرصے بعد آ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ خود کو قانون کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں میں فائل لے کر آتا ہوں میں چاہتی ہوں پولیس کے پاس جانے سے پہلے آپ میری بات سنیں اگر میں آپ کو اپنی بے گناہی کا یقین نہ دلا سکی تو کسی کو نہیں دلا سکوں گی اس کے لیے ہمیں آپ پہ لگے الزامات اور موجودہ شواہد کا جائزہ لینا ہوگا مجھے فائل تراش کرنے میں دیر لگے گی کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں کیس فائلز میرے اسٹور میں رکھی ہیں آپ خود میرے ساتھ آ سکتی ہیں ان کے انداز سے لگتا تھا وہ سچ کہہ رہے ہیں مگر وہ مطمئن نہیں تھی وہ ان کے پیچھے چلی آئی احمد نظام کا اسٹور روم کافی کشادہ تھا وہاں شیلف تر شیلف بنے تھے اور ان میں رکھے باکسز میں فائلز پڑی تھیں ہر باکس کو حروف تہجی اور سن کے اعتبار سے لیبل کیا گیا تھا ہم نے شفٹنگ کے بعد سے ان کو نہیں کھولا مگر انہی میں ہوگی فائل میں نے ایک زمانے میں آپ کی کیس پہ اپنے لمبی تحقیق کی تھی پھر آپ منظر عام سے غائب ہو گئی تو آہستہ آہستہ میری تفتیش ٹھنڈی پڑ گئی اور اور تالیہ مراد صرف ایک فائل بن کے رہ گئی اس نے ایک شیلف کے اوپر سے ایک باکس اٹھایا اور پھونک مار کے گرد اڑائی اس باکس پہ صرف ایک نام لکھا تھا تالیہ مراد دو ہزار سولہ تا دو ہزار سترہ تالیہ باکس اٹھائے سٹنگ روم میں واپس آئی کھلی کھڑکی سے نظر آتے لان کی گھاس پہ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی تالیا نے باکس میز پہ رکھا اور ڈھکن کھولا اندر کاغذات ہی کاغذات تھے احمد نظام اس کے سامنے بیٹھے اور ایک ایک تراشے کو نکالنے لگے وہ یا سیٹ سے اپنا امال نامہ کھلتے ہوئے دیکھنے لگی قتل کے کیس میں تین چیزیں اہم ہوتی ہیں چیتالیہ وہ اینک لگائے کاغذات الٹ پلٹ کرتے ہوئے بتانے لگے ثبوت اعلی قتل اور قتل کی وجہ آپ کے کیس میں تینوں آپ کے خلاف جاتے تھے اوکے ثبوت کیا تھے آپ فاتح صاحب کے گھر چاکلیٹ کیک بھیجتی تھی ان کیکس کا آرڈر آپ کے کریڈٹ کارڈ سے کیا گیا تھا بہت سے گواہوں کے مطابق اسرا محمود نے انہیں خود کہا تھا کہ وہ کیک آپ کی طرف سے آتے اور اسرا ان کو کھا لیتی تھی اسرا کی شہادت بھی اہم ہے انہوں نے احمد نظام اینک لگائے ایک نام پڑھ کے بتانے لگے انہوں نے دولت امان نامی آفیسر سے اپنی موت والے دن کہا تھا کہ انہیں شک ہے تالیہ مراد انہیں مروانا چاہتی ہے یہ گواہی بہت اہم ہے اسی دن آپ کا اور اسرا کا جھگڑا بھی ہوا تھا ملازم اس کے گواہ تھے انہوں نے اینک اتاری اور تالیہ کو دیکھا تو وہ تیزی سے بولی میرا سوال اب بھی وہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے تب بھی معلوم تھا اب بھی معلوم ہے آپ نے اسرا کا قتل نہیں کیا وہ اس جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی چند لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکی کیوں کیا یہ ثبوت کمزور ہے نہیں کیونکہ یہ ثبوت پرفیکٹ ہے یہ آپ کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے جبکہ جتنی ذہین آپ ہیں آپ اتنے بڑے بڑے ثبوت نہیں چھوڑ سکتی آپ کے پاس تو درجنوں شناختیں تھیں پھر آپ نے اپنے ہی کریڈٹ کارڈ سے کیک کیوں آرڈر کیے آپ کو اسرا کو مارنا ہوتا تو کسی اور طریقے سے بھی مار سکتی تھی ساری دنیا کے سامنے ان سے جھگڑا نہ کرتی آپ اسرا کی قاتل نہیں ہو سکتی اور میں جانتا ہوں ان دنوں آپ مصر میں تھیں آپ کو صوفیہ رحمان سے معافی نامہ چاہیے تھا اس سے میں آپ ایک قتل کیسے پلاٹ کر سکتی ہیں بارش کی بوندی اب کھڑکی کے شیشے پہ ٹپکتی نیچے کو لڑھک رہی تھی سبز لون دھندلا گیا تھا درست دوسری چیز اعلی قتل اس نے سنجیدگی سے پوچھا کیک کا آخری ٹکڑا جو پولیس کو ملا تھا اس پہ آرسینک چھڑکی ہوئی تھی اعلی قتل آپ کے کارڈ سے آرڈر ہوا تھا تو اس کا کھرا بھی آپ تک جاتا تھا یعنی ہر چیز میرے خلاف جاتی ہے لیکن میرے پاس الیبائی تھی جس وقت کیک آنے شروع ہوئے میں مصر میں تھی جس دن اسرا کی ڈیتھ ہوئی اس دن آپ کیل میں تھیں۔ اس دن آپ کا ان سے جھگڑا بھی ہوا تھا مسئلہ یہ ہے چیتالیہ کہ عام دنیا کی پولیس فلموں والی پولیس سے مختلف ہوتی ہے عام دنیا میں جس کے کارڈ سے اعلی قتل آرڈر کیا جاتا ہے وہی قاتل نکلتا ہے نائنٹی نائن فیصد کیسز میں ظاہری شواہد جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہی قاتل ہوتا ہے پولیس ہمیشہ ظاہری شواہد کا پیچھا کرتی ہے اور مرڈر مسٹریز کا کیا مرڈر مسٹریز اور فلمیں صرف اس ایک فیصد کے لیے لکھی جاتی ہیں جہاں قاتل ہوشیار ہوتا ہے اور اپنا سوراخ مٹا لیتا ہے ورنہ ننانوے فیصد قاتل اتنے ہوشیار نہیں ہوتے یہاں کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ تالیا اتنی ذہین تھی تو ثبوت کیوں چھوڑا پولیس یہ سوچے گی کہ چونکہ ہم بہت ذہین ہیں اس لیے ہم نے کیک آڈر کرنے والے کا کارڈ نمبر حاصل کیا اور بینک سے اس کا نام معلوم کیا تو وہ تالیہ مراد نکلی وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں یعنی مجھے اپنا نام کلیئر کروانے کے بجائے ملک سے فرار ہو جانا چاہیے کیونکہ یہاں کوئی میرا یقین نہیں کرے گا وہ تلخی سے بولی اس کے انداز میں واضح بے بسی تھی یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے میں آپ کی رپورٹ نہیں کروں گا کیونکہ آپ اس کیس میں بے قصور ہیں انہوں نے فائل بند کی اور اینک اتار کے رکھی چند لمحے کے لیے اس روشن سٹنگ روم میں خاموشی چھائی رہی وان فاتح کے یہ چھ سال کیسے گزرے اس نے کھڑکی سے باہر دھندے لان کو دیکھتے ہوئے سوال پوچھا تو احمد نظام چونکے کیا آپ ان سے رابطے میں نہیں ہیں تالیہ نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی میں نے کہا نا وقت نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میں صرف یہ جانتی ہوں کہ وہ دو دفعہ وزیر اعظم بن چکی ہیں اور کچھ نہیں تو کیا اتنے برس آپ نے نیوز یا ان کا سوشل میڈیا کچھ نہیں دیکھا آپ تو دیکھتے رہے ہوں گے آپ بتائیں جب وہ جونکر اسٹریٹ پہ زخمی حالت میں ملے تھے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ اب احمد نظام کو دیکھ کے پوچھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں نمی تھی انہوں نے کچھ عرصے کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی غالباً اسرا بیگم کے انتقال کے باعث وہ یاد کر کے بتانے لگے پھر سننے میں آیا کہ وہ دوستوں رشتہ داروں سب سے قطع تعلق کر چکے ہیں وہ زیادہ وقت اپنا اپنے ملاقہ والے گھر میں گزارنے لگے تھے میڈیا پہ آنا چھوڑ دیا کوئی پاپا راجی ان تک پہنچ کے تصویر اتار لاتا تو لوگوں کو معلوم ہوتا کہ وان پاتے بھی وجود رکھتے ہیں ورنہ نہیں مجھے یاد ہے وہ کثرت سے سگریٹ نوشی کرنے لگے تھے ان کی سمندر کنارے تصاویر منظر عام پہ آئی تھیں جن میں وہ بیمار چہرے کے ساتھ سگریٹ پیتے دکھائی دے رہے تھے لوگ کہتے تھے وہ ڈرگس کا استعمال بھی کرنے لگے ہیں دیواؤں کا بھی شاید لیکن کچھ عرصہ وہ بالکل دنیا سے کنارہ کش ہو چکے تھے اس کی آنکھوں کی نمی آنسو بن کے بہنے لگی پھر معلوم نہیں کیا ہوا وہ سنبھل گئے دوبارہ سے خبروں میں آنے لگے صحت بھی بحال ہو گئی الیکشن قریب آئے تو وہ واپس اپنی پارٹی کو سنبھالنے لگے اسرا کی موت اور وان فاتح کے اس غمگین فیز نے ان کو بہت کثیر تعداد میں ہمدردی کے ووٹ سے بھی نوازا لوگوں کو ان کی آف شور کمپنی بھول گئی یاد رہی تو وہ سمندر کنارے کھینچی گئی اداس آنکھوں اور لبوں میں دبے سگریٹ والی تصاویر لوگوں نے دیکھا کہ یہ آدمی ایک بہت بڑے غم سے نکلا ہے لوگوں نے اس آدمی کو اپنا غم گزار سمجھا اور اسے ووٹ دیا تو کیا انہوں نے لوگوں کے لیے کام کیا انہوں نے اچھے کام بھی کیے اور بہت سے اچھے کام نہیں بھی کیے میں ذاتی طور پہ کبھی بھی وان فاتح کا فین نہیں رہا اپوزیشن ان سے ناخوش ہے اور ان کے ووٹرز خوش ہیں لیکن یہ تو ہر وزیر اعظم کے ساتھ ہوتا ہے اس سے سب خوش کبھی نہیں ہوتے مگر ان کی تعلیمی پالیسیاں جو اس وقت تنقید کا نشانہ بنتی تھیں پانچ سال بعد ان کا پھل لوگوں کو نظر آنے لگا ہے تبھی وہ آج دوبارہ اقتدار میں ہیں اور ان کے بچے وہ ماں کے انتقال کے بعد امریکہ میں کچھ عرصہ رہے لیکن جب وان فاتح زندگی کی طرف لوٹ آئے تو انہوں نے بچوں کو بھی واپس بلا لیا ان کے بچے اب ان کے ساتھ ہی قیام پہ زیر ہیں تالیہ نم آنکھوں سے مسکرائی فاتح اب بھی ویسے ہوں گے اپنے کام سے کام رکھنے والے ضرورت کے تحت چند فکرے بولنے والے ڈائننگ ٹیبل پہ خاموشی سے ناشتہ کر کے بے نیازی سے اٹھ جانے والے اپنے ہر عمل سے اپنے ووٹرز اور فرینڈس کی خوشی چاہنے والے اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو خوبصورت سوشل لائف کو ناپسند کرنے والے بورنگ پریٹی وومن کی باتوں کو نظر انداز کرنے والے پترا جایا ملیشیا کا دارالحکومت ہے یہ کیل کے پڑوس میں واقع ہے وزیر اعظم ہاؤس اسی شہر میں تھا اور اسے سری پردھانا کہتے تھے سری پردھانا کسی محل سے کم نہ تھا عالی شان اونچا خوبصورت لیکن گزشتہ کافی عرصے سے وزرائے اعظم نے سری پردھانا میں رہائش ترک کر رکھی تھی اس میں غیر ملکی حکمرانوں کی مہمان نوازی ضرور کی جاتی اور وزیر اعظم اور کابینہ ممبران کے دفاتر بھی یہیں تھے لیکن اب وزرائے اعظم یہاں رہا نہیں کرتے تھے وان فاتح اور اس سے پہلے صوفیہ رحمان سب نے اپنی رہائش الگ رکھی تھی کہ اب اپنے حقوق سے آگاہ آگاہی اور جنریشن زی کا دور آ چکا تھا جن کے لیے دکھاوے کی چیزیں بہت اہمیت رکھتی تھیں سری پردھانا کو عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا عید اور دوسری سرکاری چھٹیوں میں لوگ سیر و تفریح کے لیے اس محل کے ایک حصے کا دورہ کر سکتے تھے وان فاتح کی اپنی رہائش کا پترا جایا میں واقع تھی وہ دو منزلہ بنگلہ تھا جس کے چاروں طرف سبزہ تھا اس کی فصیل اونچی چار دیواری کی شکل بنائی گئی تھی جہاں سیکیورٹی سخت نظر آتی تھی اس صبح گیٹ سے ایک کار داخل ہوتی دکھائی دے رہی تھی سفید کار کی کھڑکی سے ایک نسوانی ہاتھ I D card security officer کو دکھا رہا تھا آفیسر نے رسمن آئی ڈی دیکھی اور مسکرا کے سر کو خم لیا پھر ایک ڈیوائس سامنے کی تو نسوانی ہاتھ نے ایک انگلی اس پہ رکھ دی ہرا سگنل بچا تو آفیسر نے اسے جانے کا اشارہ کیا وہ اس مہمان سے واقف تھا کار آگے بڑھ گئی تو آفیسر ہاتھ میں پکڑے آلے میں بولا مسز میشا تاج آ چکی ہے کار بنگلے کے داخلی حصے کے اہم سامنے آ رکی پھر دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر نکلی اس نے لمبی اسکرٹ پہ سفید کوٹ پہن رکھا تھا گردن میں پھولدار رومال لپیٹا تھا شہد رنگ بال کندھوں تک آتے تھے وہ صاف رنگت کی دراز قد اور خوبصورت عورت تھی کوہنی پہ بیگ اور ہاتھ میں دو کتابیں تھیں کار سے نکلتے ہوئے اس نے سن گلاسز اوپر ماتھے پہ ٹکائی اور دروازے پہ کھڑے گارڈ کو مسکرا کے سلام کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی بنگلے کے اندر ایک خوبصورتی سے آراستہ ڈائننگ ہال تھا طویل میں اس کی سربراہی کرسی پہ فاتح بیٹھا چائے پی رہا تھا ساتھ ہی موبائل دیکھ رہا تھا وہ سیاہ سوٹ اور ٹائی کے ساتھ سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا چہرہ ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور گیلے بال دائیں جانب موڑ رکھے فاتح کے دائیں ہاتھ اشر کرسی کھینچ رہا تھا باقی تمام کرسیاں خالی تھیں بچے کہاں ہیں اس نے خالی کرسیوں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا سکندر صبح جلدی چلا گیا تھا جو لیانا کا اسکول ٹرپ تھا وہ شام کو واپس آئے گی فاتح موبائل دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اشر نے جھرجری سی لیتے ہوئے پلیٹ اپنی طرف کی آپ نے کل انٹرویو میں تھوڑی سخت باتیں کھیلی مجھے رات سے ناراض اراکین کے فون آ رہے ہیں میں نے عرصہ ہوا لوگوں کی پرواہ کرنی چھوڑ دی ہے نہ ووٹرز کی نہ اپنے اراکین کی میں پردھان منتری ہوں اور وہ نہیں ملک مجھے چلانا ہے انہیں نہیں وہ بے نیازی سے ناشتہ کر رہا تھا اشر نے شانی اچکا دیے خیر میں نے فون آف کر دیا ہے شاید چند سال بعد لوگ احساس کر لیں کہ ہم ان کے لیے کتنی جان مارتے ہیں وان فاتح نے صرف شانی اچکا دیے نہ بھی کریں تو کیا ہیل کی ٹک ٹک سنائی دی تو فاتح نے چہرہ اٹھایا دربان نے دروازہ کھول دیا تھا اور باہر سے کوئی اندر داخل ہوا تھا اس نے چہرہ واپس نہیں جھکایا وہ راہداری کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ آواز قریب آئی اور وہ بالآخر نظر آئی السلام علیکم داتو سری سلام اشر صاحب وہ مسکراتی ہوئی ان کے سامنے آ رکی اس کے سیاہ جوتے اتنے چمکدار تھے کہ چھت کا عکس نظر آتا تھا وہ یوں رکے تھے جیسے دوبارہ چلنے کو بےتاب ہو وعلیکم السلام عیشا کیسی ہیں آپ فاتح نے مسکرا کے جواب دیا اشر نے بھی اسی کے انداز میں مسکرا کے جواب دیا میں ٹھیک ہوں دادو سری سر کو تعظیمن جھکا کے وہ بولی اور پھر مسکرا کے بولی ایکسکیوز می جو گھر پہ نہیں ہے میشا سیاہ جوتے واپس گھومے میشا کے چہرے پہ الجھن دھر آئے جو نہیں ہے نہیں آج اس کا اسکول ٹرپ تھا اس نے آپ کو انفارم نہیں کیا اس نے چائے کا گھن بھرتے ہوئے نرمی سے دریافت کیا نہیں حیرت ہے میشا نے فون نکالا اسکرین پہ انگلی پھیری پھر چونک کے سر اٹھا کے دیکھا میز پہ موجود دونوں افراد اسے ہی دیکھ رہے تھے وہ جھیم گئی سوری میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کر دیا لب دانت کاٹتے ہوئے اس نے اسکرین دیکھی پھر اس کے گال سر ہوئے جو لیانا نے لیٹ نائٹ میسج کیا تھا میں نے نہیں دیکھا مائی فالٹ جولیانا کو کال کر کے بتانا چاہیے تھا غلطی اس کی ہے فاتح نیپکن سے ہاتھ پہنچتے ہوئے بولا وہ ایک دفعہ پھر سے معذرت کر کے ایڑیوں پہ الٹی گھومی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی راہداری عبور کی اور مرکزی دروازے تک آئی دربان کے پاس رکی اف دانش اف آپ نے مجھے دروازے پہ ہی کیوں نہیں بتا دیا کہ جولیانا کو آج نہیں پڑھانا ماتھے کو چھوتی وہ خفت سے کہہ رہی تھی میں نے سوچا تھا لیکن دخل دینا مناسب نہیں سمجھا سادگی سے مسکرا دیا یا اللہ مجھے دادو سری کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا حد ہے میشا ماتھے کو پھر سے چھوا اور اسے خدافظ کہتی باہر نکل گئی باہر کھڑے دوسرے دربان کو بھی اسی پریشان چہرے کے ساتھ ہاتھ ہلایا اس نے بھی مسکرا کے سر کو خم دیا وہ سب میشا کے عادی تھے میشا کی باتوں میشا کی عادتوں سے واقف تھے یہ جو لیانا کی ہوم ٹیوٹر میشا یہ اچھی عورت ہے ہے نا اشر نے پھل کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے بظاہر سرسری سا کہا اور غور سے فاتح کو دیکھا وہ اب چائے کے آخری خون بھر رہا تھا ہاں بہت قابل ہے دو سال سے جولیانا کو پڑھا رہی ہے اس کی وجہ سے جولیانا کا اعتماد بحال ہوا ہے ورنہ تم تو جانتے ہو اس نے چھوٹی عمر سے اسکول چھوڑ دیا تھا ہوم اسکولنگ راس آ گئی ہے ہماری جولیانا کو شکر ہے اشر نے گہری سانس لی وہ سکندر جیسی نہیں تھی ہر طرح کے بچوں کے ساتھ گھل مل کے نہیں پڑھ سکتی تھی پھر کاکا کی موت نے بھی شاید اسے ایسا کر دیا تھا مگر یہ ٹیوٹر یہ مجھے بہت پسند ہے اس کی وجہ سے گھر میں رونق لگ جاتی ہے ہاں یہ اچھی لڑکی ہے سادہ اور خوش اخلاق اس کی بیٹی جولیانا کی کلاس فیلو ہے سب اس کو مسز کہتے ہیں مگر میں نے کبھی اس کا شوہر نہیں دیکھا غالباً اس کی شادی ختم ہو گئی تھی جو لیانا نے بتایا تھا تم اتنے متجسس کیوں ہو فاتح نے مسکرا کے اسے دیکھا کیا دوسری شادی کا ارادہ ہے اشر نے ابرو اکٹھے کر لیے کیا میں ایک تجربہ کر کے بھکت نہیں رہا میری ایکس وائف میرے بیٹے سے مجھے ملنے تک نہیں دیتی وزٹنگ آور مائی فٹ اس نے نیپکن گول مول کر کے پرے پھینکا کل اس کی سال گرا ہے جانتے ہیں کتنی مشکل سے ہم دونوں نے ایک میز پہ اکٹھے بیٹھ کے پارٹی پلانرز کے ساتھ کام کیا ہے ریلیکس سب ٹھیک ہو جائے گا تمہارا بیٹا بڑا ہوگا تو اس سے ملنا آسان ہو جائے گا وہ کرسی دھکیل کے کھڑا ہوا اور کوٹ کا بٹن بند کیا تو اشر بھی ساتھ ہی اٹھا اور گہری سانس لے کر سنجیدگی سے فاتح کو دیکھا میں آپ کے لیے کہہ رہا تھا ابنگ اب تو آپ کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں آپ کو کسی نہ کسی عورت کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ طے ہے کہ ہر دوسرے تیسرے ماں باپ تم اس ٹاپک کو ضرور چھیڑو گے وہ مسکرا کے بولا تو اشر بھی مسکرا دیا آبنک ہم نے اتنے برسوں سے ایک ساتھ کتنے کٹھن دریا بور کیے ہیں اب ہم ہموار زمین پہ آ چکے ہیں آپ کو اب ایک بیوی کی ضرورت ہے کب تک کام میں خود کو مصروف رکھیں گے پھر اشر نے راداری کی طرف دیکھا جہاں سے وہ گئی تھی اگر کوئی سادہ نیچرل اور اچھی سی عورت ملے تو اس کے بارے میں سوچیے گا ضرور اس نے خلوص سے کہا تھا فاتح نے مسکرا کے سر ہلا دیا میں سوچوں گا اس کے چہرے پہ کوئی سایہ کوئی یاد کچھ نہ تھا وہ بالکل مطمئن اور اپنی زندگی سے کانے لگتا تھا اشر کے لیے اس کی یقین دہانی نہیں تھی وہ مسکرا دیا اور پھر دونوں ایک ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئے لاؤن جبور کرتے ہوئے فاتح نے کھڑکی کے باہر بھیگتے منظر نامے کو دیکھا اور سوچا آج پترا جایا میں ہر دوسرے روز کی طرح بارش شروع ہو چکی تھی اور یقیناً کیل میں بھی احمد نظام کے مہمان خانے کی کھڑکی سے نظر آتا سبزہ زار ہنوز بارش میں بھیگ رہا تھا پانی نے کھڑکی کے شیشے کو دھندلا دیا تھا وہ ابھی تک باہر دیکھ رہی تھی اور وہ اسے کیا انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی یا ان کی زندگی میں کوئی اور عورت نہیں آئی وہ باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑائی آئی نہیں اشر کی بیوی واحد عورت تھی جو فیملی فوٹوز میں نظر آنے لگی تھی لیکن اشر اور اس کی علیحدگی کے بعد وہ بھی منظر سے ہٹ گئی وان فاتح اپنے بچوں اور اشر کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں انہوں نے موبائل نکال کے چند بٹن دبائے پھر اسکرین کا رخ اس کی طرف کیا وہ جھک کے دیکھنے لگی فاتح کے کسی فین پیج کی تصاویر سامنے کھلی تھی یہ پچھلے برس کی تھی جو لیانا کی سالگرہ کا کیک کاٹا جا رہا تھا فاتح سکندر اور اشر کے علاوہ وہاں صرف کم عمر لڑکیاں تھیں جو یقیناً جولیانہ کی سہیلیاں تھیں البتہ ایک عورت ان سب میں نمایاں تھی اس نے سر پہ ترچھا ہیڈ پہن رکھا تھا اور مسکرا کے تالی بجا رہی تھی یہ عورت کون ہے اس نے انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کیا تو احمد نظام نے موبائل اپنی طرف موڑا میشا تاج یہ جو لیانہ فاتح کی ہوم ٹیوٹر ہے چند سالوں سے ان کی فیملی کا حصہ ہے اس کو دو چار دفعہ میں نے ان کی فیملی فوٹوز میں ہی دیکھا ہے تالیہ پتلیاں سکوڑے غور سے اس عورت کا خوبصورت چہرہ دیکھ رہی تھی اس کے بال بہت خوبصورتی سے اسٹائل کیے گئے تھے کندھوں تک آتے شہد رنگ کے بال کانوں میں ننھے ہیرے سفید اسکرٹ کے اوپر نیلا منی کوٹ اور مسکراتے ہوئے گال میں پڑنے والا معصوم سا ڈمپل یہ کیا کرتی ہے ٹیوٹر ہونے کے علاوہ پھر نظریں اٹھا کے انہیں دیکھا ایک منٹ یہ آرٹسٹ ہے نا اس کی لنکڈ ان پروفائل چیک کر لیں کہنے کے ساتھ انہوں نے موبائل پہ چند بٹن دبائے پھر پڑھ کے بتانے لگے جی یہ ایک آرٹسٹ ہے پینٹ بھی کرتی ہے اور فوٹوگرافی بھی اس کی ایک دو نمائشیں بھی ہو چکی ہیں کیا آپ اسے جانتی ہیں میں اسے پہچانتی ہوں معروف سوشلائٹ آرٹسٹ خوش اخلاق ذہین غیر شادی شدہ پھر رکی اور جیسے تس کی نہیں اس کی شادی ہو چکی ہے بلکہ علیحدگی بھی ہو چکی ہے اگر آپ اس کو جانتی ہیں تو اس کے توسط سے وان فاتح سے ملاقات کر سکتی ہیں میرا خیال تھا آپ بھی اس کو جانتے ہوں گے وہ جیسے حیران ہوئی تھی نہیں میں نے اس کو سوشل میڈیا پہ ہی تھوڑا بہت دیکھا ہے میں اسے کیسے جانوں گا میں ٹھہرا مڈل کلاس آدمی اور یہ خاتون الیٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہیں وہ اس کی حیرت پہ حیران ہوئے تھے لیکن آپ چھ سال کے لیے اس ملک سے دور تھی آپ ان کو چھ سال پہلے سے جانتی ہیں کیا وہ متجسس ہوئے ایڈم کیسا ہے ایڈم بن محمد اس کا سوال نظر انداز کر گئی وہ اینکر جی وہ میرا بہت اچھا دوست تھا وہ مسکرا کے بولی تو احمد نظام چند لمحے اسے دیکھتے رہے ان کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اس کا ماتھا ٹھنکا ایڈم کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ آپ نے پھر کبھی اس سے رابطے کی کوشش نہیں کی نہیں کیوں میں اس سے اسرا محمود کی موت کے بعد ایک دو دفعہ ملا تھا جب میں نے اپنے اس کیس کی تحقیق کر رہا تھا اور تبھی مجھے معلوم ہوا تھا اس کے حادثے کا کیسا حادثہ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی جب وان فاتح زخمی حالت میں ملے تھے جونکر اسٹریٹ پہ اس کے آس پاس کی بات ہے ایڈم علاقہ کے ایک ہسپتال میں داخل رہا تھا کچھ لوگ اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لے کر آئے تھے اس کا کہنا تھا کہ وہ نہیں جانتا وہ جونکر اسٹریٹ تک کیسے پہنچا اس کی یاداشت متاثر ہوئی تھی یاداشت وہ پلک جھپکنا تک بھول گئی اس کا سانس رک گیا جی اس کو پچھلے چند ماہ کے واقعات بھول چکے تھے کوئی ذہنی صدمہ تھا یا کیا اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک سیلیبریٹی رپورٹر بن چکا ہے اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ وان فاتح کے گھر باڈی مین بن کے گیا تھا اس کے بعد کے تمام واقعات ذہن سے محو ہو چکے تھے عجیب بات ہے اسے اسے سب بھول گیا تھا وہ ٹکر ٹکر ان کو دیکھ رہی تھی اس نے اپنے بیان میں یہی کہا تھا ہانگ کانگ پیپرز اس کو کیسے ملے اسے یہ تک معلوم نہ تھا میں اس سے آپ کے سلسلے میں ملا تھا پولیس نے بھی بار بار اس سے آپ کے لیے رابطہ کیا تھا لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی تالیہ مراد کو نہیں جانتا البتہ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ تالیہ مراد کون تھی جس کے بارے میں ہر کوئی اسے سوال کرتا تھا وہ کافی عرصے تک تھراپی کرواتا رہا تھا پھر بلاخر تندرست ہوا اور واپس رپورٹنگ کی طرف آ گیا کیا اس کی یاداشت واپس آئی اس نے بے قراری سے پوچھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نہیں آئی جب وہ واپس رپورٹنگ کی طرف آیا تو بہت ڈسٹرب لگتا تھا کسی کو نہیں پہچانتا تھا ہانگ کانگ پیپرز کی شہرت کامیابی دو کتابوں کی تصنیف سب ختم ہو گئی اس زمانے میں اس نے کئی انٹرویوز میں یہ بات کہی تھی وہ ایک رات باڈی مین تھا اور اگلی صبح وہ جاگا تو لوگوں نے کہا وہ رپورٹر ہے لیکن چونکہ ذہین لڑکا تھا کام اور ماحول کے ساتھ اڈیپٹ کر گیا اور آج دیکھو وہ کہاں پہنچ گیا ہے وہ گمسم سی ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو اداکاری کر رہا ہو جب اس نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو میں نے بھی یہی سمجھا پولیس نے بھی یہی سمجھا لیکن ڈاکٹرس کا کہنا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اس کے کئی ٹیسٹ ہوئے تھے پولیس کا خیال تھا کہ شاید یہ آپ کے کیس سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے لیکن ایسا نہیں تھا وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا نہیں وہ مذاق کر رہا ہوگا وہ زرد پڑتے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلا رہی تھی وہ مجھے نہیں بھول سکتا وہ وہ تمام دن نہیں بھول سکتا احمد نظام نے افسوس سے اسے دیکھا یا شاید آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وقت آگے بڑھ گیا ہے اور لوگ بھی تالیہ نے کن پٹی کو انگلی سے مسلتے ہوئے چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا ساتھ ہی مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی میں نے کہا نا وہ اداکاری کر رہا ہوگا وہ مجھے نہیں بھول سکتا نہ وہ بدل سکتا ہے اس کی نظریں باہر اگے گھاس پہ جمی تھی وہ اب بھی ویسا ہی ہوگا کتابیں پڑھنے والا کتابیں اس کی بہترین دوست ہوں گی وہ ان میں پناہ ڈھونڈتا ہوگا ان سے سارے مسئلوں کے حل مانگتا ہوگا وہ اب بھی ویسا ہی ہوگا ایڈم بن محمد کا اپارٹمنٹ ایک شیشوں سے ڈھکی طویل کامت عمارت کی بلائی منزلوں میں سے ایک تھا لانچ کی شیشے کی دیوار سے دور تک شہر صاف دکھائی دیتا تھا اسٹڈی روم میں اس کی کرسی کے پیچھے بھی شیشے کی دیوار تھی کرسی پہ ایڈم بیٹھا تھا اور کی بورڈ کو دیکھے بغیر پہ نگاہیں مرکوز کیے ٹائپ کر رہا تھا ایڈم کے دائیں بائیں دونوں اطراف میں کتابوں کے ریکس رکھے تھے کچھ ریکس اونچے تھے کچھ نیچے کچھ سیڑھیوں کی مانند ایک طرف سے چھوٹے ایک طرف سے اونچے تھے اس ڈیزائن کے باعث اسٹڈی کے وسط میں کھڑے ہو کے تمام ریکس نظر آتے تھے سامنے کاؤچ رکھے تھے جن پہ مہمان بیٹھ سکتے تھے وہیں دروازہ بھی تھا وہ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کے دروازے کو دیکھ لیتا پھر واپس کام کرنے لگ جاتا سیاہ ہائی نیک شرٹ پہنے ماتھے پہ بال بکھیرے ہلکی بڑی شیو والا ایڈم بن محمد پہلے سے زیادہ پرکشش ہو چکا تھا باس دروازہ کھلا اور ایک چینی نقوش کی حامل لڑکی اندر داخل ہوئی اس کا قد درمیانے سے ذرا چھوٹا تھا اور بالوں کا بوائے کٹ تھا کانوں میں گول سلور بالیاں اس نے ٹھک ٹھک دروازہ کھٹکھٹایا مسکرائی اور بیک وقت بہت سی چیزیں سنبھالتی تیزی سے اندر آئی فلائٹ کیسی رہی تمہاری صوفی وہ ٹائپ کرتے ہوئے خوشگوار انداز میں بولا لڑکی افسوس سے سر جھٹکتی آگے آئی اور جلدی سے کپ اس کے سامنے رکھا آپ کی آئس ٹمیر کانوں اس نے لمبا سا کپ ایڈم کے سامنے رکھا جس پہ سیاہ قلم سے رائٹر لکھا تھا تھینک یو اور کیسے تھے افریقہ کے جنگلات جہاں سے تم کافی لانے گئی تھی اگر آپ مجھے ایک ساتھ بہت سے کام نہ تھمایا کریں تو مجھے اتنی دیر نہ لگا کریں کٹ والی لڑکی اس کے تنس کو نظر انداز کر کے تحمل سے بولی یہ رہے آپ کے پرنٹ آؤٹس یہ آپ کا ریسرچ ڈیٹا یہ نئے وزٹنگ کارڈز کا سیمپل اس نے باری باری کاغذوں کے چند پلندے سامنے رکھے اب بغل میں صرف ایک پھولا ہوا پیکٹ دبا رکھا تھا پھر سیدھی ہوئی اور گہری سانس لی آپ کو آفس جانے سے پہلے کچھ اور چاہیے ایڈم نے ٹائپنگ روک کے چھت کو دیکھا دو تین چیزیں چاہیے ہیں لیکن سوچ رہا ہوں کہ وہ قریبی ممالک سے مل سکیں گی یا نہیں اور پھر آنکھیں گھما کے ایک ناراض نظر اس پہ ڈالی اور واپس ٹائپ کرنے لگ گیا گڈ اگر ملیشیا سے کچھ نہیں لانا تو مجھے آج آف دے دیں ایڈم نے آنکھیں گھما کے اسے دیکھا تو اس نے دو تین دفعہ پل کے جھپکیں باس آج میری فرینڈ کی برتھ ڈے ہے میں آپ کے ساتھ آفس نہیں جا سکوں گی کون اتنی صبح برتھ ڈے مناتا ہے اور آپ اتنی صبح کب سے آفس جانے لگے دوپہر میں ہی جائیں گے اتنا فاصلہ ہے ریسٹورینٹ تک اور مجھے لنچ پہ پہنچنا ہے وہاں ایڈم نے افسوس سے سر اور واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہوا تم ہر ہفتے کسی نہ کسی بہانے سے چھٹی لے ہی لیتی ہو میرے نہ ہونے سے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کو بار بار چائے کافی نہیں ملے گی اور آپ لکھ نہیں سکیں گے تو خیر ہے ویسے ہی آپ رائٹرز بلاک کی وجہ سے کتنے ہی ہفتے سے نہیں لکھ رہے وہ مسکراہٹ دبائے کی طرف بڑھ گئی تو ایڈم بن محمد نے تل ملا کے اسے دیکھا رائٹرز بلاک کے بارے میں ایک لفظ نہیں صوفی جس کو لکھنا نہیں آتا وہ اس بارے میں کوئی رائے نہ دے تو اچھا ہے مجھے معلوم ہے آپ کتنے دنوں سے نئی کتاب نہیں لکھ رہے بس یہ چھوٹے موٹے آرٹیکلس لکھتے رہتے ہیں مگر خیر چھپا لیں بے شک چھپا لیں ریک کے ساتھ کھڑی صوفی اس کی طرف پشت کیے پیکٹ کھولنے لگی آپ نے جو کتابیں آرڈر کی تھیں وہ آ گئی ہیں ریپر اتارتے ہوئے اطلاع دی میں نے کی تھی وہ ہنوز ٹائپ کر رہا تھا یعنی کہ میں نے آپ کے امیزون اکاؤنٹ سے کی تھی آرڈر باس یہ اس سال کی مین بکرس پرائز کی شارٹ لسٹ کردہ پانچ کتابیں ہیں اور بطور رائٹر آپ کے لیے مہینے میں دس نئی کتابیں پڑھنا ضروری ہے اس نے ریپر ڈسٹ بن میں اچھالا اور نئی نکور پانچ دبلی پتلی کتابیں الٹ پلٹ کے دیکھیں پھر ناک کے قریب لے جا کر آنکھیں بند کی اور انہیں سونگا نئی کتاب کی مہک اندر تک روح کو سرشار کر دی اچھا رکھ دو تھینکس وہ کافی کا گھن بھرتے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہا تھا رکھ دوں گی ہر ہفتے ان کی ڈسٹنگ بھی کر دوں گی لیکن نہ کبھی یہ جگہ سے ہلیں گی نہ ان کے کونے میں مڑیں گے جب کتاب کا مالک کتاب کو پڑھے ہی نہ تو یہ سب کیسے ہوگا ان کو ریک میں سجاتے ہوئے شکایتی انداز میں بولی اب تک مجھے تمہاری تقریریں یاد ہو چکی ہیں جو تم نیا بک آرڈر موصول ہونے پہ کرتی ہو صوفی صوفی نے ٹھک سے کتابیں اندر گھسائیں اور اس کی طرف گھومی اس کی بالیاں بھی ساتھ ہی گھومیں کتابیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں باس اتنی بڑی لائبریری میں سجا کے انٹرویوز پہ دکھاوے کے لیے نہیں میں کیا کروں صوفی مجھے وقت نہیں ملتا اس نے لکھتے ہوئے شانے چکایا مگر آپ کو سوشل میڈیا اسکرول کرنے کے لیے وقت مل جاتا ہے آپ کو ویڈیو گیمز کھیلنے کے لیے وقت مل جاتا ہے دوستوں کے ساتھ باربیکیو کرنے اور پارٹیز اٹینڈ کرنے کے لیے بھی وقت مل جاتا ہے ٹھیک ٹھیک لے لو بھائی تم چھٹی جاؤ پلیز مجھے کام کرنے دو وہ ناک سکوڑ کے بولا اور سر جھٹک کے تیز تیز ٹائپ کرنے لگا جا رہی ہوں لیکن ویکینڈ پہ ان کو پڑھیے گا ضرور رات میں سونے سے پہلے بے شک ایک صفا تمہیں اگلے دو دن کی چھٹی بھی چاہیے نظریں اٹھا کے گھورا اسی وقت صوفی کا فون بجنے لگا جا رہی ہوں بوائے کٹ والی اسسٹنٹ سر جھٹک کے باہر نکل گئی اس نے کافی کا کپ لبوں سے لگایا گھون بھرا اور مسکرا کے دوبارہ سے لکھنے لگا کتابیں خاموشی سے اسے کام کرتے دیکھتی رہی وہ اب بھی باہر لان کی نم گھاس کو دیکھ رہی تھی یا شاید آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھی بارش تھم چکی تھی لیکن تاریخ بادل ہنوس چھائے تھے ایڈم وہ ابھی ویسا ہوگا شاید چند سانی خاموشی سے بیت گئے پھر اس نے چہرہ ان کی طرف موڑا کیا میں کسی طرح وان فاتح سے مل سکتی ہوں کیا آپ کوشش کر سکتے ہیں سامنے بیٹھے احمد نظام نے کندھے ہلکے سے اچکائے پردھان منتری سے ملنا ملک میں سب سے مشکل کام ہے اس وقت اپوائنٹمنٹ کے لیے مہینوں کا پروسیس ہے اور پھر درخواست ریجیکٹ ہو جاتی ہے پی ایم کے گرد سیکیورٹی اور پروٹوکول کی بہت سی دیواریں ہیں جن کو پھلانگنا میرے قد سے اوپر کی بات ہے میں سمجھ سکتی ہوں لیکن کیا آپ مجھے ایڈم بن محمد سے ملوا سکتے ہیں وہ بھی ایک سیلیبریٹی ہے عام جگہوں پہ نہیں جاتا کافی شاپس ریسٹورینٹس تک میں اسے ڈھونڈنا ناممکن ہے لیکن میں اس سے اپوائنٹمنٹ لینے کی کوشش کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس کی سیکریٹری کو جانتا ہوں وہ میری بھانجی کے ساتھ پڑھتی تھی انہوں نے موبائل پہ ایک نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا امید ہے وہ میرا فون اٹھا لے گی واؤ اب مجھے ایڈم سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی اس نے دل میں سوچا لیکن بولی کچھ نہیں منتظر نظروں سے انہیں دیکھتی رہی صوفی کیسی ہیں آپ میں احمد نظام بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہوں جی میں نے آپ کا نمبر پہچان لیا تھا اسپیکر آن تھا اس لیے وہ سن سکتی تھی صوفی مجھے ایڈم بن محمد سے ملنے کا وقت چاہیے دراصل انہوں نے تالیہ کو دیکھا جو سانس رو کے بیٹھی تھی ان سے کہہ دیں کہ تالیہ مراد ان سے ملنا چاہتی ہے او ہو میں تو ابھی ان کے گھر سے نکل رہی ہوں ایک منٹ میں واپس جاتی ہوں گہری سانس لے کر بولی صرف آپ کے لیے یاد رکھیے گا اور تالیہ مراد کون ہے وہ پہچان جائیں گے میں ہول پہ ہوں بہت شکریہ انہوں نے حوصلہ افزا مسکراہٹ سے تالیہ کو دیکھا لیکن وہ بالکل دم سادے بیٹھی رہی تھوڑی دیر بعد صوفی کی ہامتی ہوئی آواز اسپیکر میں گونجی وہ پوچھ رہے ہیں کہ اسرا محمود کے قتل کیس والی تالیہ مراد تالیہ کا دل ڈوب کے ابھرا کیا اب یہی تعارف رہ گیا تھا دونوں کے درمیان جی وہی اوکے اور ان کو کس سلسلے میں ملنا ہے تالیہ بالکل چپ بیٹھی رہی اس کا چہرہ تاریخ ہو رہا تھا پھر اس نے فون ان کے ہاتھ سے لے لیا دیکھیے مس صوفی میرا کیس نئے سرے سے کھلنے جا رہا ہے میڈیا اس کو کور کرے گا لیکن میں اپنی سٹوری صرف ایڈم بن محمد کو بتانا چاہتی ہوں ایکسکلوسو سکوپ پی ایم کی بیوی کا قتل کیس ہے یہ آپ سوچ لیں اگر آپ کے باس میری کہانی لکھنا چاہیں تو مجھے ملاقات کا وقت دے دیں ورنہ میں کسی اور سے رابطہ کر لوں گی اوکے ویٹ ویٹ وہ خالصتاً کسی اینکر کی سیکرٹری کی طرح جلدی سے بولی پھر خاموشی چھا گئی غالباً وہ فون میوٹ کیے پیچھے اپنے باس سے بات کر رہی تھی پھر اس کی آواز گونجی آج تو ایڈم صاحب مصروف ہیں لیکن کل شام میں ہم مل سکتے ہیں میں جگہ آپ کو ٹیکسٹ کر رہی ہوں لیکن مجھے گارنٹی چاہیے کہ تالیہ مراد سب سے پہلے ہمیں انٹرویو دیں گی کہیں ایسا نہ ہو کہ صوفی کے ساتھ معاملات طے کرنے میں چند منٹ لگے فون بند ہوا تو وہ پھر سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی اسے جیسے چپ لگ گئی تھی میں نے کہا تھا نا وہ آپ کو نہیں پہچانتا اگر وہ اداکاری کر رہا ہوتا تو کہتا کون تالیا مراد لیکن اس کو یاد تھا کہ اس کی یاداشت کھونے کے بعد اس سے آپ کے بارے میں پوچھا جاتا تھا اس لیے اس نے اتنا کہا جتنا اس کو یاد تھا یعنی اب میری پہچان صرف اسرا محمود کی قاتل کی حیثیت سے کروائی جائے گی واہ وہ تن سے کہتی اٹھی وہ قتل جس کے لیے میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی اور پھر وہ اپنے الفاظ پہ خود ہی چونکی آپ نے کہا تھا تین چیزیں اہم ہوتی ہیں ثبوت آلائے قتل اور موٹیو ثبوت اور آلائے قتل پولیس کے پاس ہیں لیکن وجہ کوئی ثابت نہیں کر سکا میں آخر اسرا محمود کا قتل کیوں کروں گی احمد نظام نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ تیزی سے بولی اسرا کو مار کے میں پارٹی کی چیئر پرسن نہیں بن سکتی تھی نہ ہی میرے اسرا اور فاتح کے درمیان کوئی لو ٹرائنگل تھی تالیہ آپ لیکن وہ سنے بغیر بولتے ہوئے کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہی تھی اگر لو ٹرائنگل ہوتی تو اسرا مجھے مارتی نہ کہ میں اسرا کو اور کون سا اسرا کو مار کے ان کی جائیداد میں سے مجھے کچھ مل جانا تھا پھر میں کیوں ماروں گی انہیں اس نے بیگ اٹھاتے ہوئے سوال کیا کیا آپ کو اسرا محمود کی وصیت کے بارے میں نہیں معلوم احمد نظام نے تعجب سے اس لڑکی کو دیکھا جو کندھے پہ بیگ اٹھائے ڈرائنگ روم کے وسط میں کھڑی تھی وصیت کے ذکر پہ اس کی آنکھیں پھیلی کیسی وصیت وہ دھپ سے صوفے کے اس کونے پہ بیٹھی جو ان کے قریب ترین تھا اور بے یقینی سے پوچھا میرے ہوتے ہوئے کسی وصیت کا تذکرہ نہیں ہوا تھا لیکن آپ نے آن لائن یا اخبارات میں کہیں تو پڑا ہوگا کہ سمجھے میں مر گئی تھی چھ سال کے لیے مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا تھا ٹھیک اب بتائیں کون سی وصیت کیسی وصیت اس کے پریشان چہرے کے دونوں اطراف میں سیاہ لٹگی رہی تھی ان کو کان کے پیچھے رسنا بھی بھول گئی تھی واؤ خیر آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی موت والے دن اسرا محمود نے دولت صاحب کو گھر بلایا تھا جب آپ ان سے جھگڑا کر کے گئی تھی انہوں نے اینک ناک پہ پیچھے دھکیلتے ہوئے باکس سے کاغذ نکال کے سامنے رکھا دولت امان نے پولیس کو بتایا تھا کہ کیا وہ وصیت لکھوانا چاہتی تھی نہیں وصیت وہ اس واقعے سے دس دن پہلے لکھوا چکی تھی وان فاتح اور دولت امان کو انہوں نے ایگزیکیوشنر مقرر کیا تھا دولت امان کے مطابق وہ آخری روز وصیت میں تبدیلی کروانا چاہتی تھی نو نو وہ کانوں پہ ہاتھ رکھنا چاہتی تھی لیکن ہاتھ گود میں دھرے کے دھرے رہ گئے پلیز یہ مت کہیے گا کہ اسرا نے میرے نام وصیت میں کچھ لکھ دیا تھا جو ان کے مرنے پہ میرا ہو سکتا تھا وہ جانتی تھی اس بات کا کیا مطلب تھا قتل کا اس سے بہتر سبب اسرا تالیہ کے اوپر نہیں ڈال سکتی تھی اوہ نو احمد نظام نے اس بات میں سر ہلایا وہ اپنی آرٹ کلیکشن سے کچھ نوادرات آپ کے نام چھوڑ گئی تھی ان کی موت کے چند دن بعد ان کی وصیت کھول کے سنائی گئی تھی وہ نوادرات اسی وقت آپ کے نام کر دیے گئے تھے اور وسیعت پہ عمل درآمد مکمل کر دیا گیا تھا یہ کام وان فاتح نے کروایا تھا کیونکہ اسرا ان کو ایگزیکیوشنر بنا کے گئی تھی وہ اس وصیت سے ناواقف تھے لیکن اپنا فرض انہوں نے پورا کیا یعنی اسرا اس بات کا انتظام کر کے گئی تھی کہ پولیس کو میرے خلاف قتل کا سبب بھی مل جائے گا اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا اور آنکھیں مول لی اسرا بیگم کی وصیت آپ کے خلاف سب سے بڑا ثبوت ہے لوگ ایک پینٹنگ کے لیے قتل کر دیتے ہیں یہاں تو وہ سات آٹھ نوادرات آپ کے لیے چھوڑ گئی تھیں لیکن انہوں نے آخری دن دولت امان سے کہا تھا کہ انہیں شک ہے تالیہ ان کو مروانا چاہتی ہے اس لیے وہ اگلی صبح جا کے وصیت میں تبدیلی کروائیں گی دولت نے کہا تھا کہ وہ پیپر تیار کروا دے لیکن جب وہ گھر پہنچا تو دیر ہو چکی تھی ان کی وصیت ان کے جنازے اور سوگ کے عیام گزر جانے کے بعد مورخہ تیئیس جنوری دو ہزار سترہ کو نوٹری پبلک میں پڑھ کے سنائی گئی تھی وہ ایک کاغذ سے پڑھ کے بتا رہے تھے پہلا ورکنگ ڈے پہلا سموار اور وہ اتوار کو غائب ہوئی تھی اور وہ اسی ایک اتوار میں کھو گئی تھی وسیعت منظر نامے پہ آنے کے بعد میرے خلاف کیس مزید مضبوط ہو گیا ہوگا اس نے زرد چہرے کے ساتھ انہیں دیکھا بالکل اور دولت امان کا یہ بیان کہ اسرا وصیت کو بدلوانا چاہتی تھیں کیونکہ ان کی دوست ویسی نہ تھی جیسا وہ اس کو سمجھتی تھی آپ کا سارا کیس خراب کرنے کے لیے کافی تھا اور وہ وصیت اس کا کیا ہوا اشر محمود نے ان نواد رات کے لیے اخبار میں اشتہار دیا اور ایسے حربے آزمائے جن کے ذریعے نوادرات کو مہنگا بنا کے پیش کیا گیا تاکہ آپ ان کی لالچ میں واپس آ جائیں حالانہ کہ وہ نواد رات کسی خاص قدر و قیمت کے حامل نہ تھے زیادہ سے زیادہ دو چار لاکھ میں بک جاتے اور بس جب آپ کو ان کا لالچ واپس نہ لا سکا تو وہ اشر نے کسی میوزیم میں عارضی طور پہ رکھوا دیے میں اور نواد رات کا کیا کروں گی وہ آپ کو کبھی مل بھی نہیں سکتے چیتالیہ کیونکہ اشر محمود کو معلوم تھا اسرا کی وصیت اس وقت بیکار ہو جائے گی جب وہ کورٹ میں اپیل دائر کر کے کہے گا کہ یہ وصیت اسرا سے زبردستی لکھوائی گئی تھی اور میرے اوپر قتل کا الزام دیکھتے ہوئے کورٹ ایک پیشی میں اشر کے حق میں یہ فیصلہ دے دے گی اور وہ بیکار نوادرات مجھے کبھی نہیں ملیں گے اسرا بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ مجھے نہ ملیں انہوں نے جان بوجھ کے دولت کو ایسا بیان لکھوایا جو وسیعت کو مشکوک بنا دے آپ مسلسل مسز اسرا کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں حالانہ کہ وہ مقتولہ ہیں آپ نہیں یقین کریں گے کوئی بھی نہیں کرے گا اس نے سر جھٹکا یقیناً اب تک اشر اس وصیت کو منسوخ کروا چکا ہوگا بالکل اس نے ایسا ہی کیا ہوگا واؤ میں ان چند نواد رات کے لیے اسرا محمود کا قتل کروں گی جن میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور جو کسی میوزیم میں سجے پڑے ہیں واؤ وہ بیگ اٹھاتے ہوئے کھڑی ہوئی تو اس کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ اور غصہ نظر آ رہا تھا اس وصیت کے ہوتے ہوئے میں اپنی بے گناہی کبھی ثابت نہیں کر سکتی مجھے اس ملک سے دور چلے جانا چاہیے آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں وہ اسے خاموشی سے دیکھتے ہوئے کھڑے ہوئے تو تالیہ نے گویا چڑکے پوچھا ان کی نظروں میں کچھ تھا میں سوچ رہا ہوں کہیں آپ نے واقعی یہ قتل تو نہیں کیا کیونکہ چھ سال بعد آپ منظر عام پہ آئی ہیں چھ سال ایک مشکوک عرصہ ہوتا ہے چیتالیہ کیوں کیا ہو جاتا ہے چھ سال میں کیا قتل کے الزامات مٹ جاتے ہیں کیا پولیس کیس بند ہو جاتے ہیں کیا چھ سال کسی کو بھلا دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں کیا چھ سال میں کسی کو انلو کیا جا سکتا ہے کچھ بھی نہیں بدلتا چھ سال میں وقت نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے تلخی سے کہہ کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی ایک بات ان کی آواز پہ وہ بادل ناخواستہ رکی اب آسمان صاف ہو چکا تھا بارش کے بیس منٹ ہوئے تھے لیکن سورج جانے کہاں سے نکل آیا تھا اور احمد نظام کا لون چمکیلی دھوپ سے منور ہو گیا تھا وہ لان کے دہانے پہ احمد نظام کے ساتھ کھڑی ان کو خدافظ کہہ رہی تھی اس نے ہوٹ سر پہ لے رکھی تھی اور جیبوں میں ہاتھ ڈال رکھے تھے کیا آپ میرا کیس لے لیں گے اس نے انہیں امید سے دیکھتے ہوئے پوچھا اتنا ہائی پروفائل کیس میں ضرور لوں گا چیتالیہ میں نے آپ کو پچھلے دو گھنٹے یہ فیصلہ کر کے ہی دیے تھے وہ مسکرا دی میں اور آپ مل کے کورٹ میں میری بے گناہی ثابت کریں گے کیونکہ وقت کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا اور میرے ساتھ وقت بہت مہربان رہا ہے کچھ دیر پہلے آپ کچھ اور کہہ رہی تھی تالیہ نے مسکرا کے روشنی سے منور لان کو دیکھا سمجھے ایک لمحے میں میرا دل بدل گیا ہے وہ بھی دھیرے سے مسکرا دیا اب آپ کہاں جائیں گی پارلیمنٹ ہاؤس وہاں پردھان منتری اپنے منسٹرز کے ساتھ آج اجلاس میں شرکت کرنے آئیں گے میں نے صبح نیوز میں دیکھا تھا اتنے رش میں وہ آپ کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے لیکن اگر کسی اور نے دیکھ لیا تو آپ گرفتار ہو سکتی ہیں تو آپ ہیں نا میرے وکیل میری ضمانت کے کاغذات تیار رکھیے گا معنی خیز نظروں سے ان کو دیکھتی وہ آگے بڑھ گئی پارلیمنٹ کی عمارت میں کافی تبدیلیاں آ گئی تھیں یا شاید وقت بدل گیا تھا یہی لفٹ تھی یہی در و دیوار تھی جہاں وہ وان فاتح کی کافی پکڑے اس کے پیچھے تیز تیز چلا کرتی تھی Fateh Talia body man guard سب ایک ساتھ لفٹ میں داخل ہوتے تھے ایک ساتھ نکلتے تھے رستے میں وہ ان کو مختلف کاموں سے آگاہ کرتی جاتی تھی مگر تب فاتح کے ارد گرد اتنا رش نہیں ہوتا تھا جتنا آج تھا لفٹ کے دروازوں کے سامنے ہجوم اکٹھا تھا صحافی کیمرہ مین سیکیورٹی کاملہ سب تیار بیٹھے تھے کہ ادھر پردھان منتری لفٹ سے نکلیں اور ادھر وہ ان پہ ٹوٹ پڑیں وہ کوریڈور کے دوسرے سرے پہ کھڑی تھی سر پہ ہڈ ڈالے سینے پہ بازو لپیٹے وہ خاموشی سے لفٹ کے بند دروازوں کو دیکھ رہی تھی وہ لفٹ سے نکلے گا راہداری پار کرے گا اور سامنے والے دروازوں کے پار گم ہو جائے گا ایک راہداری پار کرنے میں اسے چھ سیکنڈ لگنے تھے تالیا کو چھ سال لگے تھے لیکن وقت وقت کی بات ہے لفٹ کے دروازے کھلے وہ چونک کی سیدھی ہوئی اندر سے وان پاتے چار پانچ افراد کے ہمراہ نکلے نکلتے ہی مسکرا کے رپورٹرس کے سوالوں کا جواب دینے لگا اس کے قدم راہداری پہ آگے بڑھ رہے تھے رپورٹرز مائک اس کی طرف بڑھائے الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہے تھے ایک سیکنڈ دو سیکنڈ پانچ سیکنڈ اور وہ دروازے کے پار گم ہو گیا اس نے تالیا کو نہیں دیکھا فاتح کے پیچھے چلتے اشر کو رپورٹرز نے گھیر لیا وہ مسکرا کے ان سے بات کرتا آگے بڑھنے لگا وہ راہداری کے وسط میں تھا جب رپورٹرز کے ہجوم سے دور کونے میں کھڑی لڑکی پہ اس کی نظر پڑی سیاہ ہٹ کے حالے میں دمکتا چہرہ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی اشر نے ایک نظر اسے دیکھا پھر مسکرا کے رپورٹرز کو ہاتھ ہلاتا آگے بڑھ گیا وہ تین قدم چلا پھر رکا ذہن نے اس چہرے کو پروسیس کرنے میں چند لمحے لیے تھے اور وہ ایک دم چونک کے مڑا وہ ابھی تک اسے ہی دیکھ رہی تھی دونوں کی نظریں ملی پھر لڑکی گویا کرنٹ کھا کے گھوم گئی رپورٹرس کا ہجوم رستے میں آ گیا اشر نے گردن اونچی کر کے اسے تلاشنا چاہا رپورٹر سامنے سے ذرا ہٹے تو اس نے دیکھا وہ لڑکی اب وہاں نہیں تھی وہ زیادہ دیر وہاں نہیں کھڑا ہو سکتا تھا رپورٹر پھر سے سوالات اس کی جانب پھینکنے لگے وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا البتہ اس کا سارا وجود گہرے تعجب کے زیر اثر تھا کیا اس نے واقعی تالیہ مراد کو دیکھا تھا یا یہ اس کا گمان تھا ڈائننگ ہال میں ناشتہ چنا تھا اور ہر روز کی طرح سربراہی کرسی پہ وان فاتح بیٹھا چائے پینے کے ساتھ موبائل پہ مصروف نظر آتا تھا اشر اور جولیانا اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے تھے اشر کافی کے مگ میں چمچ چھلا رہا تھا اور جولیانا تیز تیز دلیا کھا رہی تھی وہ سیاہ لمبے بالوں اور اداس آنکھوں والی ٹین ایج لڑکی تھی جس کا سر عموماً جھکا رہتا تھا اس میں اسرا کی شباہت واضح محسوس ہوتی تھی دروازہ دستک کے ساتھ کھلا تینوں نے چہرہ اٹھا کے دیکھا تو سامنے میشا کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا سوری میں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں اس نے ہون پہم ملا کے خفت سے کندھے اچکائے گرے منی کوٹ پہ شہد رنگ بالوں کو دونوں طرف سے ٹوسٹ میں باندھے اس نے کانوں میں موٹے موٹے سفید موتی پہن رکھے تھے چمکدار سے جوتوں سے چلتی وہ ان کے قریب آئی اور معذرت چاہی تو جو مسکرا دی نو پرابلم میم میں بس ناشتہ کرنے والی ہوں ساتھ ہی جولیانا نے وال کلاک کو دیکھا نہیں تم آرام سے ناشتہ کرو میں خود ہی جلدی آئی تھی مجھے داتو سری سے بات کرنی تھی گلب کاٹتی شرمندگی اور جوش کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ فاتح کو مخاطب کر کے بولی تو اس نے نظر اٹھا کے دیکھا ایسے لگتا تھا جیسے عام حالات میں بے حد پر اعتماد سی میشا پردھان منتری کے سامنے اپنا اعتماد کھو دیتی تھی شاید بہت سے لوگ کھو دیتے تھے شیور سب خیریت ہے مسز میشا اس نے چائے گھون بھرتے ہوئے نرمی سے پوچھا آپ ادھر آ جائیں جولیانا اپنی کرسی سے اٹھی اور ادب و اپنائیت سے میشا کو جگہ پیش کی فاتح نے مسکرا کے جولی کے انداز کو دیکھا جب سے میشا اس کی ٹیوٹر بنی تھی جولیانا کے انداز میں بہت رکھ رکھاؤ آ گیا تھا تمیز تہذیب آداب وہ عام ٹین ایجر کی طرح سلینگ نہیں بولتی تھی ٹیکسٹ لکھتی تو پورے الفاظ لکھتی بولتی تو گاڑی زبان بولتی اب بھی فاتح نے دیکھا کہ میشا جولیانہ کا شکریہ ادا کر کے کرسی پہ بیٹھی اور جس نفاست سے اپنا ہیٹ ایک طرف رکھا اور پرس دوسری طرف جولیانہ اس کا انداز کسی مشاق طالب علم کی طرح نوٹ کیے جا رہی تھی میں دراصل ایک درخواست کرنا چاہتی تھی جی بتائیے فاتح نے کپ نیچے رکھا اور سنجیدگی سے پوچھا اشر نے مسکرا کے جولیانا کو دیکھا جو مسکراہٹ دبائے دونوں کو دیکھ رہی تھی دونوں نے معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ کیا اور سر جھکا لیا ادھر میشا کہہ رہی تھی اور آپ بغیر کسی مروت کی انکار کر سکتے ہیں ظاہر ہے میں انکار کر سکتا ہوں وہ مسکرایا میشا کی گال سرخ ہوئی اس کا رہا سہا اعتماد بھی متزلزل ہونے لگا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں ایک فوٹوگرافر بھی ہوں میں اپنی ایک ایگزیبیشن منعقد کر رہی ہوں اگلے ہفتے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس میں شرکت کریں اس نے بیگ سے کارڈ نکال کے سامنے رکھا فاتح نے کارڈ تھاما اور کھول کے سرسری سا دیکھا اتوار کو جی اتوار کو کیا آپ وقت نکال سکیں گے وہ امید سے پوچھ رہی تھی انکار کا خوف بھی تھا فاتح نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو اشر تیزی سے بولا اتوار کو بیس پچیس منٹ کے لیے کسی ایگزیبیشن میں شرکت کرنا اتنا مشکل تو نہیں ہے آبنگ آپ آسانی سے وقت نکال لیں گے جولیانا نے مسکرا کے سر مزید جھکا دیا فاتح نے البتہ صرف ایک گہری نظر اشر پہ ڈالی اور واپس میشا کو دکھا نمائش کس بارے میں ہے میری فوٹوگراف کلیکشن کے بارے میں آپ کیا فوٹوگراف کرتی ہیں قدرتی مناظر میں نظر آتے جانور کون سے جانور گھوڑے دراصل نمائش گھوڑوں کی تصاویر کے بارے میں ہے سیاہ اور سفید گھوڑے زیادہ سیاہ وہ جلدی جلدی بتانے لگی اب وہ پرجوش نظر آنے لگی تھی وہ مسکرا دیا سیاہ گھوڑے کیوں لڑکیاں تو سفید گھوڑے زیادہ پسند کرتی ہیں فیری ٹیلس کے جیسے اس نے کب سے آخری گھون بھرا اور ساتھ ہی کلائی کی گھڑی دیکھی اسے اب جانا تھا جس زمانے میں فیری ٹیلس لکھی گئی تھی تب شاید انسانوں کو ان کی سفیدی کی وجہ سے پسند کیا جاتا تھا اب ہم مختلف زمانے میں رہ رہے ہیں داتو سری ہم بطور انسان ڈارک ہوتے جا رہے ہیں ہمیں اپنی سیاہی کو قبول کر لینا چاہیے کیا میں توقع رکھوں کہ آپ میری نمائش کا فیتا کاٹیں گے پھر جلدی سے اضافہ کیا اور میں آپ کے عہدے سے فائدہ نہیں اٹھا رہی نہ ہی آپ کو بطور پردھان منتری بلا کے اپنی نمائش کو مشہور کروانا چاہتی ہوں میں نے بہت کم لوگوں کو مدعو کیا ہے زیادہ تر میرے اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس ہیں پھر تو ربن کوئی دوسرا پیرنٹ بھی کاٹ سکتا ہے کوئی دوسرا پیرنٹ پردھان منتری ہے کیا وہ ترکی بترکی ترکی بولی اب کے مسکرا بھی رہی تھی اوکے آپ یہ کارڈ میرے پروٹوکول آفیسر کو دے دیں وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا تھینک یو آپ کو معلوم ہے میرا پروٹوکول آفیسر کون ہے نہیں میشا نے شرمندگی سے دائیں بائیں گردن ہلائی دانتوں سے لب بھی کاٹے فاتح نے گہری سانس لی آپ جب گھر میں داخل ہوئی ہوں گی تو سامنے آپ رہنے دیں میں دے دوں گا میں پی ایم کا چیف آف اسٹاف ہوں یہ کام بھی میری جاب ڈسکرپشن میں آتے ہیں اشر نے جلدی سے کارڈ پکڑ لیا اور شائستگی سے بولا تو میشا مسکرا دی اور اٹھ کھڑی ہوئی تھینک یو آپ آئیں گے نا وہ کسی فین گرل کی سی ایکسائٹمنٹ سے پوچھ رہی تھی انگلیاں باہم ملا رکھی تھیں میں کوشش کروں گا وہ رسمن اتنا بولا جولیانہ ناشتہ ختم کر چکی تھی وہ میشا کو لیے وہاں سے رخصت ہو گئی تو اشر کھنکارا آپ کو اس لڑکی کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے آبنگ میں سمجھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے سر جھٹک کے اٹھا تو اشر بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا لیکن آپ مجھے روک نہیں رہے ہیں میں بھی سمجھ رہا ہوں فاتح بس مسکرا کے آگے بڑھا جب اشر کو یاد آیا سچ مجھے یاد آیا پتہ ہے کل میں نے پارلیمنٹ میں کس کو دیکھا فاتح نے مڑکیوں سے سوالیہ نظروں سے دیکھا تمہاری ایکس وائف نہیں اس نے برا منہ بنایا پھر سر جھٹکے اور دبے دبے جوش سے بولا میں نے کل تالیا مراد کو دیکھا وہ کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھے کھڑا آدھا مڑ کے اشر کو دیکھ رہا تھا ان الفاظ پہ اسی طرح کھڑا اسے دیکھتا رہا بنا پلک جھپکے بنا اگلا سانس لیے وقت جیسے تھم گیا تھا گھڑی کی سوئی رک گئی تھی ساری دنیا دم سادے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی پھر فاتح کی آنکھوں کی پتلیاں سپکڑی اس نے تعجب سے دہرایا تم نے تالیا مراد کو دیکھا تالیہ ہماری تالیہ جی پارلیمنٹ ہاؤس میں آئی مین اشر اسے اتنا سنجیدہ دیکھ کے ہکلایا مجھے ایک لڑکی کو دیکھ کے لگا کہ وہ تالیہ مراد ہے فاتح نے میز پہ ہتیلیاں رکھی اور اس کے سامنے جھکا ارشر محمود تم نے تالیہ کو دیکھا یا نہیں اس کی آواز انداز آنکھیں ان سب میں اتنی سنجیدگی تھی کہ اشر کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی محسوس ہوئی مجھے گمان گزرا کہ وہ تالیہ تھی ایک سیکنڈ کے لیے اسے دیکھا لیکن پھر وہ مڑ گئی آئی ڈونٹ نو شاید وہ تالیہ نہیں تھی اس نے لہجے کو عام سا تاثر دینے کی کوشش کی فاتح سیدھا ہو گیا اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے اتنا ڈسٹرب کہ اشر تعجب رہ گیا تھا وان فاتح خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا جیسے وہ ابھی تک اشر کی بات پہ یقین نہ کر پا رہا ہو اس کی جانے کے بعد اشر نے تیزی سے فون نکالا اور ایک نمبر ملایا فوراً میرے پاس آؤ مجھے پارلیمنٹ جانا ہے ہاں سب خیریت ہے بس ایک اشتہاری مجرم کو میں نے کل وہاں دیکھا تھا اس کی گرفتاری کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہیں جلدی آؤ فون رکھے اس نے نمائش کا نامہ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا ڈائننگ ہال کے بغلی دروازے سے باہر نکلو تو راہداری بنی تھی اس کے آگے ایک روشن کھڑکیوں والا کمرہ تھا جہاں ایک پیانو رکھا تھا دوسری جانب میز کرسیاں بچھی تھیں میشا ایک کرسی پہ بیٹھی کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی جب جولیا اندر داخل ہوئی پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا جولی تم پانی لینے گئی تھی اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو نرمی سے استفسار کیا جولیا نے بے چینی سے لپ کاٹے اشر انکل ڈیڈ سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تالیا مراد کو دیکھا تالیا مراد کون مشرا نے الجھ کے اسے دیکھتے ہوئے کتاب بند کی جس پہ میری ماما کے قتل کا الزام تھا وہ کئی سال پہلے یہاں سے چلی گئی تھی شاید ملک سے بھاگ گئی تھی اچھا ہاں میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا ایک دفعہ وہ داتو سری کی چیف آف اسٹاف ہوتی تھی اب کیا وہ ہماری زندگیوں میں واپس آ جائے گی وہ اس تیرابی انداز میں انگلیاں مڑوڑ رہی تھی جولیانا میشا نے نرمی سے اس کی آنکھ ہوتے ہوئے ہاتھ تھامے کوئی آئے یا جائے اس سے تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہم سب تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہیں اس پہ میری ماما کا قتل ثابت نہیں ہوا تھا آپ کو کیا لگتا ہے اس نے ماما کو قتل کیا ہوگا جو لانا عجیب سے انداز میں پوچھ رہی تھی دیکھو بچے بغیر ثبوت کے کسی پہ الزام لگانا گناہ ہوتا ہے ہمیں کیا معلوم اس نے قتل کیا تھا یا نہیں یہ ثابت کرنا عدالت کا کام ہے تم نے ان باتوں کا اثر خود پہ نہیں لینا یہ داتو سری کا مسئلہ ہے وہ ہینڈل کر لیں گے تم نے ٹیسٹ تیار کرنا ہے ابھی ٹھیک وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی جو نے سر جھکا کے گردن ہلائی لفٹ کے دروازے کھلے تو تالیا نے قدم باہر رکھا جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر پہ ہوٹ پہنے وہ گہری نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتی باہر نکلی سامنے دو طرف مڑتی راہداریاں تھیں جن میں اپارٹمنٹس کے دروازے کھلتے تھے ایڈم کا دروازہ بالکل سیدھ میں تھا وہ وہیں کھڑی کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی اس دروازے کی گھنٹی پہ ہاتھ رکھنے کے لیے بہت ہمت چاہیے تھی یوں ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو لفٹ جو نیچے جا چکی تھی اب واپس اوپر آ رہی تھی چار منزلوں کا فرق رہ گیا تھا سرخ ان سے ہر سیکنڈ تبدیل ہو رہے تھے جانے کون اندر سے نکلے دروازے کھلے اور صوفی باہر نکلی چھوٹے بالوں اور گول بالیوں والی صوفی فائلز کا پلندہ اٹھائے جھنجلاتی ہوئی ہینڈ بیگ بھی سنبھال رہی تھی اس کا اسٹیپ بار بار کوہنی سے لٹک جاتا تالیا نے اٹھ سے دیکھا وہ ایڈم کے دروازے کی سمت میں جا رہی تھی یکا یک بیچ راہداری کے اس کا بیگ پھسلا اس کو سنبھالتے سنبھالتے ساری فائلز نیچے جا گئیں یا اللہ وہ پہلوؤں پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکائے غصے سے بولی دفتر ایڈم کے دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی اوٹ سے دیکھتی تالیا فوراً پیچھے ہو گئی دل بری طرح دھڑکا اوہ میں تمہیں بلانے نیچے آنے لگا تھا کب سے انتظار ایڈم کی آواز ٹوٹ گئی یہ کیا کیا ہے تم نے کافی تو نہیں گرا دی میرے پیپرز پہ یا اللہ صوفی کافی لائی ہی نہیں سوچا پیپرز پکڑاؤں پھر لاتی ہوں آپ کی مہمان آ گئی نہیں اب تک تو آ جانا چاہیے تھا آوازوں سے محسوس ہوتا تھا دونوں نیچے بیٹھے ایک ساتھ پیپرز چن رہے تھے تم نے ساری ترتیب ہی بگاڑ دی ان کو اسٹیپل تو کر لینا تھا سوری باس پھر وہ توقف سے بولی میں نے تالیہ مراد کی جو فائل بنائی تھی وہ پڑھ لی آپ نے ہاں پڑھ لی کیا یہ واقعی سچ ہے کہ وہ کون آرٹسٹ تھی آوازیں سرگوشیوں میں بدل گئی تالیہ دیوار سے کان لگائے سانس رکے سنے گئی جی باس اس نے صوفیہ رحمان سے سرکاری معافی نامہ لیا تھا اسرا کا قتل کرنے سے پہلے یعنی اسرا کا قتل اس نے معافی نامے کے بعد کیا وہ ایک اجنبی سا تبصرہ تھا مگر سوال یہ ہے صوفی کہ وہ مجھے اپنی کہانی کیوں بتانا چاہتی ہے وہ کسی بھی اینکر کے پاس جا سکتی تھی میں ہی کیوں کیونکہ آپ میں اس مراد کو جانتے تھے آپ کی مختلف پارٹیز میں اکٹھی تصاویر بھی ہیں چھ سال پہلے کی وہی تو مسئلہ ہے جب عورتوں نے سنا کہ ایڈم کی یاداشت کھو گئی ہے تب سے اتنی عورتیں آ کے دعویٰ کرنے لگی کہ میں ان کو جانتا ہوں کسی کو میں نے ادھار دیا تھا کسی کو میں نے پرپوز کیا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ناخوشی سے کہہ رہا تھا اتنی مشکل سے یہ سلسلہ رکا تھا اب معلوم نہیں میں اس مراد کو میں کیوں جانتا تھا اور اس کے ساتھ میں نے کیوں پارٹیز اٹینڈ کی تھیں آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا ہاں ان کا کہنا ہے کہ جب میں وان فاتح کا باڈی مین تھا تب وہ ان کی امیر فیملی فرینڈس میں سے ایک تھی اور کبھی کبھی مجھ سے ملنے گھر بھی آتی تھی اب پتہ نہیں اس کا بیان کیا ہوگا وہ چڑچڑا لگتا تھا ریلیکس باس اگر جھوٹ بول رہی ہوگی تو معلوم ہو جائے گا پھر بھی اس کی مزید چھان بین کرو وہ کرمنل رہ چکی ہے اس کا کوئی خفیہ ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے وہ دونوں اب اندر جا رہے تھے دروازہ بند ہوا تو تالیہ نے آنکھیں کرب سے بند کی او ایڈم ایڈم کی ڈور بیل بجانے کا وقت آ گیا تھا صوفی اسے خوش اخلاقی سے خوش آمدید کہتی اندر لے آئی تالیا نے ہوٹ پیچھے گرا دی اور سیاہ کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑس رکھے تھے تائرانہ نگاہوں سے اس پرتعیش اپارٹمنٹ کا جائزہ لیتی وہ صوفی کے پیچھے اسٹڈی میں آ گئی وہاں اجلے سفید صوفے رکھے تھے جن پہ سیاہ اور پیلے کشن تھے کتابوں کے شیلف دونوں اطراف میں سجے تھے ایڈم ایک صوفے پہ بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا اسے صوفی کے پیچھے آتے دیکھ کے اٹھ کھڑا ہوا اور رسمی مسکرایا خوش آمدید میں مراد اس کا چہرہ اجنبی تھا وہاں شناسائی کی کوئی رمک نہ تھی وقت دینے کا شکریہ ایڈم صاحب تالیا اسے گہری نظروں سے دیکھتی سامنے بیٹھی ہلکی بڑی شیو آنکھوں پہ چشمہ اور نیلی جینس کے اوپر پورے آستین کی سبز ہائنک شرٹ اسے بہت سوبر بنا رہی تھی البتہ چہرے کی سادگی آج بھی ویسی ہی تھی مس مراد میں کافی لینے جا رہی ہوں صوفی نے کچھ میزبان کی طرح اسے مخاطب کیا آپ کس قسم کی کافی پسند کریں گی جس کو لانے میں آپ کو کافی دیر لگی اس نے صوفی کو دیکھتے ہوئے اس پاٹ سے انداز میں کہا لڑکی کے ابرو استجاب میں اٹھے پھر اس نے ایڈم کو دیکھا اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا وہ سر ہلا کے زبردستی مسکرائی اسپریسو کے ڈبل شاٹ ٹھیک رہیں گے اور دروازے کی طرف بڑھ گئی وہ دونوں اب اسٹڈی روم میں اکیلے بیٹھے تھے آمنے سامنے درمیان میں میز حائل تھی تالیہ کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نہیں ہٹ رہی تھی ایڈم کی سادہ نظریں بھی اس پہ جمی تھی آپ نے اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کروا رکھی ہے مس مراد وہ ریکارڈر کا بٹن دباتے ہوئے بولا چھ سال پہلے آپ مجھے چیتالیہ کہتے تھے مس مراد قدرے مغربی طرز تخاطب ہے لیکن خیر ملیشیا کافی مغربی ہوتا جا رہا ہے اس نے شانی اچکا دیا ایڈم نے پتلیاں سکور کے بغور اسے دیکھا آپ کے انداز سے لگتا ہے کہ آپ کافی عرصے بعد ملیشیا آئی ہیں کیا آپ نے ضمانت کروا رکھی ہے مس مراد آپ پوچھیں گے نہیں کہ چھ سال پہلے آپ مجھے کیسے جانتے تھے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے پلک چھپ کے بنا کتابیں سانس رو کے ان کو دیکھ رہی تھی میں آپ کو جانتا ہوں آپ ایک معروف سوشلائٹ تھی اس نے انداز کو سرسری بنایا آپ کے فرار کے بعد پولیس نے مجھ سے بھی کئی ایک بار آپ کے بارے میں پوچھا آپ جانتے ہیں یا آپ کو یاد ہے وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے مسکرائے ایڈم کے چہرے پہ بیزاری سے ابھری اس نے پہلو بدلا اوکے فائن میری یاداشت ایک حادثے میں متاثر ہوئی تھی اس لیے اگر میں نے ان چھ ماہ میں آپ سے کوئی معاہدہ کیا تھا تو آپ مجھے ابھی بتا دیں میں پہیلیوں کا شوقی نہیں ہوں لیکن ہاں آپ کو کسی بھی معاہدے کا تحریری ثبوت دینا ہوگا وہ داسی سے مسکرائی نہیں آپ کا میرے اوپر کوئی ادھار نہیں ہے ہمارے درمیان کبھی کوئی معاہدہ کوئی وعدہ نہیں ہوا بس ایک دفعہ پارٹیز میں ملاقات ہوئی تھی دیٹس اس نے بھی انداز کو اجنبی بنا لیا ایڈم نے گہری سانس لی اسے جیسے ڈھیر و اطمینان ملا تھا میں چاہتی ہوں کہ آپ میری اسٹوری کو کور کریں اور حقائق عوام کے سامنے لائیں سچ کیا ہے اس کا فیصلہ عوام کرتی ہے میرا کام دونوں اطراف کی کہانی کو عوام کے سامنے لانا ہے اگر آپ کا کیس چلتا ہے تو میں پروسیکیوشن کا بیانیہ سامنے لانے کا بھی پابند ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں وہ مسلسل اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اسٹڈی روم میں خاموشی چھا گئی اوکے آپ بتائیں آپ کا سچ کیا ہے ایڈم ٹانگ پہ ٹانگ جما کے ٹیک لگا کے بیٹھا اور گھٹنے پہ نوٹ بک رکھ کے قلم کھول لیا آپ کو میں واقعی یاد نہیں ہوں پتہ نہیں اس نے کس آس کے تحت پوچھا ایڈم نے گہری سانس بھری نہیں آئی ایم سوری لیکن مجھے ارد گرد کے لوگوں نے آپ کے بارے میں بتایا تھا میں وان فاتح کا باڈی مین تھا ایک زمانے میں ایک زمانے میں اسے دیکھتے ہوئے بڑ بڑ آئی وہی میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور ایک پارٹی میں آپ نے وان فاتح کے باثر مہمانوں کے سامنے میری حمایت کی تھی یاد نہیں کس بات پہ سادگی سے شانے اچکا دیے یا آپ کو آپ کی والدہ نے بتایا ہوگا یقیناً وہ زخمی سا مسکرائی اس نے اس بات میں سر ہلایا کیا ہمارے درمیان اس سے زیادہ بھی کچھ تھا اس کی آنکھوں میں تجسس کی چمک در آئی جیسے وہ اس لڑکی کو جاننے کا خواہش مند ہو نہیں بس ایک اچھی شناس آئی تھی اور ایک سفر ہم نے اکٹھے کیا تھا جنگل کا وہ چونک کے بولا تو وہ ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی آپ کو یاد ہے وہ سفر الجھ کے پوچھا ایڈم کھنکارا اور پھر الفاظ ڈھونڈنے چاہے مس مراد میں آپ سے ملنے پہ اس لیے راضی ہوا ہوں کیونکہ میں نے ایک عرصہ اپنے ارد گرد آپ کا ذکر سنا ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان کس قسم کا تعلق تھا کیونکہ میری یاداشت کے متاثر ہونے کے بعد میں نے چند ایک دفعہ آپ کو خواب میں دکھا تھا عجیب سی بات ہے لیکن ہم دونوں ہمیشہ ایک نہ ختم ہونے والے جنگل میں سفر کر رہے ہوتے تھے صرف ہم دونوں جی صرف ہم دونوں کیوں کیا کوئی اور بھی تھا وہ آگے کو ہوا میں آپ کے سارے سوالات کے جوابات دے دوں گی لیکن پہلے آپ کو میری کہانی لوگوں کو بتانی ہوگی ڈیل ایڈم بن محمد کی آنکھوں میں چمک در آئی وہ جیسے پرجوش نظر آنے لگا تھا ڈیل پھر توقف سے بولا یعنی آپ جانتی ہیں کہ میرے ساتھ چھ سال پہلے کیا ہوا تھا میری یاداشت کیوں ہوئی تھی جی میں آپ کو تھوڑا بہت بتائی دیتی ہوں ہم ایک سفر پہ گئے تھے اور آپ کو جنگلی جڑی بوٹیوں کے علم پہ عبور حاصل تھا سفر کے آخر میں آپ نے مجھے کچھ بتانا تھا آپ نے کہا تھا کہ ہم جنگل کے اس پار جا کے اس بارے میں بات کریں گے ایک بات کا ادھار تھا آپ کے اوپر بس لیکن میرا خیال ہے آپ اس لمحے کے آنے سے ڈرتے تھے آپ کا دل اتنی بری طرح ٹوٹا کہ آپ نے ایسی دوا بنا کے کھائی تھی جس سے آپ کی مخصوص وقت کے لیے یاداشت کھو گئی تھی آپ نے اپنی یاداشت کو خود کھویا ہے جان بوجھ کے یہ ناممکن ہے کوئی دوا ایک مخصوص وقت کی یاداشتیں کیسے ختم کر سکتی ہے وہ حیران ہوا تھا تو پھر آپ کی یاداشت کیسے کھوئی آپ نے یہ اپنے ساتھ خود کیا تھا آپ اسے تجربے کرتے رہتے تھے دواؤں کے ساتھ یادیں تکلیف دیتی ہیں ایڈم صاحب اس لیے دیکھیں آج آپ کتنے خوش اور مطمئن ہیں ایک شخص کو ذہن سے مٹا دینے سے کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں ایڈم کی آنکھوں کی پتلیاں مشکوک انداز میں سکھ لیں اوکے مجھے اس بات پہ یقین نہیں آیا لیکن وقت کم ہے اس لیے آپ کے کیس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس نے گھڑی دیکھ کے سوالات کا آغاز کیا آپ اپنے دفاع میں کیا کہیں گی اسرا محمود نے خودکشی کی تھی صوفے پہ ٹیک لگائے بیٹھی لڑکی اطمینان سے بولی وہ اپنی زندگی سے مایوس تھی اور انہوں نے اپنے ساتھ مجھے بھی پھنسانے کا بندوبست کیا تھا وہ لمحے بھر کو ششدر رہ گیا قلم رکھ دیا پھر ریکارڈر کا بٹن بند کیا مس مراد آپ کو معلوم ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں کوئی بھی اس بات کا یقین نہیں کرے گا اور اسرا کو یہ معلوم تھا وہی اصل قاتل ہے میں مشکل میں اس لیے ہوں کہ کوئی اس بات کا یقین نہیں کرے گا اسٹڈی روم کی فضا میں تناؤ صدر آیا ایڈم کے چہرے پہ ابتاہٹ پھیلنے لگی آپ میرا وقت تو نہیں ضائع کر رہی تالیہ نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور آگے کو ہو کے اس کی آنکھوں میں جھانکا جس لمحے میڈیا کو معلوم ہوگا کہ پردھان منتری کی بیوی کی قاتل تالیہ مراد ملیشیا واپس آ چکی ہے اور میرے اوپر مقدمہ چلے گا اس وقت سارے چینلز میرا چہرہ دکھائیں گے سارے رپورٹرز مجھ سے بات کرنا چاہیں گے لیکن میں صرف ایک اینکر سے بات کروں گی اگر آپ کو ایک رہنا چاہتے ہیں اور اپنے کریئر کی سب سے سنسنی خیز اسٹوری کو کور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا وقت مجھ پہ سرو کرنا پڑے گا اس کا لہجہ ٹھنڈا اور افاق تھا اس نے محسوس کیا کہ ایڈم کے انداز میں واضح تبدیلی آئی اس نے پہلو بدلا اور جلدی سے بولا ظاہر ہے میں آپ کی اسٹوری کور کرنا چاہتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ میں آپ سے متفق ہوں لیکن میں آپ کی کہانی ضرور آگے بتاؤں گا کیا آپ اپنے دعوے کو ثابت کر سکتی ہیں اسرا یہ کام اکیلے نہیں کر سکتی تھی کوئی تھا جس نے اس کی مدد کی مجھے اس شخص کو ڈھونڈنا ہے یعنی ابھی آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے آپ ثبوت ڈھونڈنے میں میری مدد کیوں نہیں کرتے آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اپنے پرتعیش آفس سے باہر نکلیں اور میرے ساتھ سڑکیں ماپیں ایڈم صاحب بغیر محنت اور تفتیش کے اتنی بڑی اسٹوری آپ کو کیسے مل سکتی ہے میں تیار ہوں اس نے برا مان کے کندھے اچکائے لیکن آخر میں آپ مجھے میرے سوالات کا جواب ضرور دیں گی اور پلیز یہ کوئی جڑی بوٹیوں والی کہانی نہیں سنائیے گا وہ چند لمحے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی اب میں کسی سے نہیں ڈرتی پھر آپ فرار کیوں ہوئی اور اتنا عرصہ آپ کہاں تھی اس نے ریکارڈر پھر سے آن کیا نوٹ بک کھولی اور لکھنے لگا میں اس بات کا جواب صرف کورٹ میں دوں گی بس یوں سمجھیں کہ وقت نے میرے ساتھ بہت مہربانی کی ہے مہربانی کیسے میرے چھ سال ضائع کروا کے وہ پورے دل سے مسکرائی چھ سال ضائع کرنا مہربانی تو نہیں ہوتی بلکہ آپ مجھے وان فاتح سے ملوا سکتے ہیں سوال قدرے غیر متوقع تھا ایڈم چونک کے اسے دیکھنے لگا وہ آپ کو دیکھتے ہی پولیس بلوا لیں گے وہ ایسا نہیں کریں گے آپ ان سے میٹنگ کا وقت لے سکتے ہیں میں وان پاتے کا نقاد ہوں اور اونچی کرسی والوں کو نقاد پسند نہیں ہوتے وہ مجھے مہینوں میٹنگ کا وقت نہیں دیں گے مجھے ان سے صرف پانچ منٹ کے لیے ملنا ہے وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی سیاسی گیدرنگ میں مدعو ہوتے ہیں آپ مجھے کسی ایسی محفل کا دعوت نامہ دلوا سکتے ہیں میں ان کے پروٹوکول آفیسر سے پوچھ سکتا ہوں وہ سر جھکا کے فون پہ پیغام بھیجنے لگا کتابیں خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتی رہی آپ کے والدین کہاں ہیں کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے ایڈم نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا اور پتلیاں سکوڑی وہ اپنے پرانے گھر میں رہتے ہیں کیوں جہاں مرغیاں اور چوزے ہوا کرتے تھے وہ کچھ یاد کر کے مسکرائی ایڈم نے محض ہنکارا بھرا وہ ابھی تک لیا دیا انداز اپنائے ہوئے تھا پھر وہ اس سے کیس کے متعلق مزید سوالات پوچھنے لگا اور جواب میں اسرا کا سارا پلان بتا دی گئی ایڈم کو یہ سب ہضم کرنے میں دقت پیش آ رہی تھی لیکن وہ ضبط سے ایک ایک چیز نوٹ کرتا گیا دفتر نے اس کا موبائل بچا پی ایم کے پروٹوکول آفیسر نے میرے پرانے فیور کا لحاظ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پی ایم اس ہفتے آرٹ نمائش میں شرکت کر رہے ہیں پرائیویٹ محفل ہے تھوڑے لوگ ہوں گے وہاں میں آپ کو پاس دلوا دوں گا آپ ان سے ملاقات کر سکیں گی پی ایم کو آرٹ میں دلچسپی کب سے ہونے لگی میں نے بھی یہی سوچا تھا لیکن یہ نمائش میشا تاج کی ہے اس نے پڑھ کے کے بتایا ابرو اکٹھے ہوئے ان کی بیٹی کی ٹیوٹر ہاں شاید میں نے اس کو ایک دو دفعہ سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا ہے اچھا اور کیا جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں تالیا پیچھے کو ہو گئی اور سوچتے ہوئے بولی میشا تاج کے بارے میں اتنا خاص نہیں پترا جایا کہ ایک جانی پہچانی سوشلائٹ ہے اور کافی ٹیلنٹڈ فوٹوگرافر ہے سنگل مدر ہے اور ایک بیٹی بھی ہے اور اور اور اس اس کا ایکس ہسبینڈ کرمنل ہے کو ابھی تک ہراساں کرتا ہے ایڈم نے اسے دیکھا یہ مجھے نہیں معلوم تھا آپ جانتی ہیں اس کو جی آپ بھی جانتے تھے اس کو بلکہ آپ اس سے ملے بھی تھے اچھا وہ واقعتاً حیران ہوا پھر چونکا اس پر اسرار جنگل میں سفر کرتے وقت نہیں وہ جنگل تو ایک دوسری دنیا تھی آپ کی میشا سے ملاقات جنگل میں جانے سے پہلے ہوئی تھی مسز اسرا کی آرٹ گیلری میں تب آپ وان فاتح کے باڈی مین تھے اور یہ ایک آرٹ کلیکٹر تھی وہاں کچھ خریدنے آئی تھی آپ کو نہیں یاد اچھا اسٹرینج اور آپ بھی ملی تھی اس سے میں وہیں تھی تالیہ نے اس بات میں گردن ہلا دی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ خاموش ہو گئی صوفی گتے کی ٹرے میں تین کافی کپ اٹھائے مسکراتی ہوئی آ رہی تھی میں اب چلتی ہوں آپ مجھے پارٹی کا وقت اور جگہ ٹیکسٹ کر دیجیے گا وہ اٹھتے ہوئے بولی تو صوفی نے حیرت سے اسے دیکھا کافی تو پی لیں میں نے کب کہا کہ نہیں پیوں گی اس نے سادگی سے کہتے ہوئے ایک کپ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی ایڈم نے صوفی کو اشارہ کیا اور ہوا میں لکھنے کے انداز میں انگلیاں چلائیں وہ ٹرے رکھ کے فوراً اس کے پیچھے لگ گئی مس مراد مجھے تحریری طور پہ آپ سے ضمانت چاہیے کہ آپ کسی دوسرے اینکر سے صوفی نے کلپ بورڈ شرک سے اٹھایا ہی تھا کہ تالیاں مڑی کلپ بورڈ اس کے ہاتھ سے لیا جانے کہاں سے قلم نکال کے اس پہ ایک دو تین جگہوں پہ دستخط کیا اور اسے واپس صوفی کو تھمایا میری زبان ہی میرا دستخط ہے ویسے صوفی اگر میں کہہ رہی ہوں کہ کسی اور سے بات نہیں کروں گی تو مجھے کوئی بھی کسی اور سے بات کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا جتا کے بولی سوفی نے ایک نظر کاغذ کو دیکھا اور دوسری اس پہ ڈالی آپ نے کانٹریکٹ پڑھا ہی نہیں ہے ایڈم بن محمد ایک ایماندار آدمی ہے سچ بولتا ہے وہ مجھے کسی غلط شرط کا پابند نہیں کرے گا صوفی نے ایڈم کو دیکھا جس نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے تالیاں اب باہر نکل چکی تھی صوفی اس کے پیچھے رہ گئی وہ دروازے پہ رکی کھڑی کچھ سوچ رہی تھی صوفی کو دیکھ کے بولی ایڈم اور میں نے ایک لمبا عرصہ ایک کتب خانے میں گزارا تھا اچھا میں سمجھی آپ نے ایک عرصہ جنگل میں ساتھ گزارا تھا تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا صوفی نے مسکرا کے کان میں ننے آلے کی طرف اشارہ کیا میں ہر میٹنگ میں موجود ہوتی ہوں وہ نہیں مسکرائی وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی کیا اب بھی وہ کتابیں پڑھتا ہے عام لوگوں کی طرح نہیں بہت عقیدت لگن اور محبت سے صوفی چپ ہو گئی پھر کندھے اچکا دیے آپ نے ان کی کتابیں نہیں دیکھی ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے مالک کو انہیں پڑھنے کا کتنا شوق ہے اس ڈپلومیٹک جواب پہ تالیہ نے مسکرا کے سر کو خم دیا ہاں میں نے دیکھا ہے کہ اسٹڈی کے ریکس میں قیمتی ہارڈ کورس کتنی ترتیب سے رکھے گئے ہیں یا تو ایڈم کی ہاؤس کیپر صفائی بہت اچھی کرتی ہے یا وہ ان کتابوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتا تم نے وہ ایڈم نہیں دیکھا جو کتابیں سجانے سے زیادہ انہیں جذب کرنے کا شوقین تھا خیر وقت وقت کی بات ہے اس نے ہوٹ سر پہ گرائی اور آگے بڑھ گئی صوفی کا منہ کھل گیا وہ بالکل ساکت رہ گئی تھی یہ لڑکی کون تھی جو اتنے سال بعد آئی تھی اور ایک نظر میں اس کے باس کو اندر تک جان گئی تھی کنٹرول روم میں کوئی کھڑکی نہ تھی جس کے باعث اندر نہ سورج کی روشنی پہنچتی نہ تازہ ہوا بڑی میز پہ کتار میں کمپیوٹر اسکرین رکھی تھی ایک کرسی پہ اشر بیٹھا غور سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا گزشتہ روز کی C C T V footage screen پہ چل رہی تھی پیچھے کرو پیچھے وہ ایک دم بولا تو سامنے کھڑے آدمی نے جھک کے چند کیس دبائی ویڈیو پیچھے جانے لگی اس نے پلے کیا تو اشر کی آنکھوں میں چمک در آئی یعنی وہ میرا گمان نہیں تھا یہ لڑکی واقعی وہاں موجود تھی اسکرین پہ لفٹ سے نکلتی تالیاں نظر آ رہی تھی اس کی کیمرے کی طرف پش تھی اور سر پہ ہوٹ تھی لیکن وہ پہچان گیا تھا کہ یہ وہی تھی وہ کافی دیر وہاں کھڑی رہی مگر فاتح کے جانے کے بعد اشر کو دیکھ کے مڑ گئی آپریٹر نے زوم کر کے تالیا کے چہرے پہ ویڈیو روک دی اشر کتنی ہی دیر اس منظر کو دیکھے گیا مراد انگلیوں پہ گنا چھ سال بعد ان کی زندگیوں میں واپس آ چکی تھی اس کے علاوہ پوری عمارت کی ویڈیوز میں یہ کہیں نہیں ہے ہر جگہ یہ کیمرے سے بچ جاتی ہے یا پشت کر لیتی ہے لیکن یہاں اس نے کیمرے کے سامنے کھڑے ہونے کا خطرہ مول لے لیا کیونکہ یہاں کوئی تھا جس سے وہ ملنے آئی تھی وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑایا اس مسکراہٹ میں تنفر بھی تھا اور دلچسپی بھی کیا میں سیکیورٹی کو اطلاع کر دوں کہ اگر یہ دوبارہ آئے تو ہوں وہ یہاں دوبارہ نہیں آئے گی کیونکہ وہ مجھے دیکھ کے خوف زدہ ہو گئی ہے اٹھتے ہوئے بولا آپریٹر نے سر ہلا دیا سر آگے کے لیے کیا حکم ہے چیف سیکیورٹی آفیسر نے پوچھا مجھے اس لڑکی کو گرفتار کروانا ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہ رہی ہے البتہ ہم سارے شہر کی پولیس کو الرٹ کر کے نہیں پولیس اسے ڈھونڈ سکتی تو اتنے سال پہلے ڈھونڈ لیتی تم تالیہ مراد بن کے سوچو وہ پی ایم سے ملنے آئی تھی لیکن نہیں مل سکی اب وہ کیا کرے گی وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا سارا دن وہ اسی نہج پہ سوچتا رہا تھا اس کو شہر میں سہولت کار چاہیے ہوں گے بالکل کیا اس کی دوست گرفتار ہوئی تھی وہ موٹی سی گنگریالے بالوں والی نہیں سر وہ گزشتہ چھ برس سے لاپتہ ہے ہوں اشر کی آنکھوں میں چمک در آئی تالیا کا ایک اور دوست بھی تھا وہ اینکر ایڈم بن محمد وہ اس سے ضرور رابطہ کرے گی یوں کرو کل سبران کی برتھ ڈے پارٹی پہ ایڈم کو مدعو کر دو میری طرف سے آپ کو یقین ہے کہ ایڈم اس سے رابطے میں ہوگا بالکل ایڈم فوراً اس کو خبر دے گا ہمیں تالیا کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا وہ خود ہمارے پاس آئے گی وہ پارٹی پہ پی ایم سے ملنے کی کوشش کرے گی کل شام برتھ ڈے پہ ہم اسے گرفتار کریں گے آپ اس کے لیے ٹریپ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ کے سر ہلا رہا تھا میں بظاہر سیکیورٹی کم رکھوں گا لیکن در حقیقت سادہ لباس میں اہلکاروں کو ہر جگہ پھیلا دوں گا ہاں وہ بہت خطرناک کریمنل ہے اسے بچ کے نہیں جانا چاہیے اور اس ٹریپ کی خبر تمہارے علاوہ کسی کو نہیں ہونی چاہیے شور پھر اس نے ساتھ چلتے اشر کو غور سے دیکھا پی ایم کو مطلع کر دیا آپ نے نہیں ان کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کے ماتھے پہ بل پڑے سر ان کو بتانا ضروری ہے وہ پردھان منتری ہیں اشر اس کی طرف گھوما اور سنجیدگی کی اس کا چہرہ دیکھا جانتے ہو پردھان منتری کون ہوتا ہے جو صرف کمرے میں بیٹھ کے حکم دیتا ہے اس کے سارے احکامات کو متعلقہ اداروں تک پہنچانے والا اس کا چیف آف اسٹاف ہوتا ہے اس کو ہر روز ہر کسی کے بارے میں رپورٹ کرنے والا اس کا چیف آف اسٹاف ہوتا ہے کس سیکیورٹی آفیسر کو برخاست کرنا ہے اور کس کو ترقی دینی ہے یہ ایڈوائس پردھان منتری اونچی دیواروں کے درمیان قید ہوتا ہے اس کا بیرونی دنیا سے واحد رابطہ اس کا چیف آف اسٹاف ہوتا ہے اگر تم سوچو تو پردھان منتری سے زیادہ طاقتور اس کا چیف آف اسٹاف ہوتا ہے اور میں وان فاتح رامزل کا چیف آف اسٹاف ہوں ٹھنڈے انداز میں توڑ توڑ کے اس کو سنایا ماتھے پہ بل بھی ڈال لیے سیکیورٹی آفیسر نے سکون سے ساری بات سنی رائٹ سر اور اگر چیف آف اسٹاف اپنے باس کی پیٹ کے پیچھے کچھ کرے تو وہ چیف آف اسٹاف نہیں رہتا وہ تالیہ مراد بن جاتا ہے جسے شہر میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی میں اپنے پی ایم کو مطلع کرنے کا پابند ہوں چاہے ان کے چیف آف اسٹاف کو اچھا لگے یا برا اشر نے صبر کا گھونٹ اندر اتارا ڈیم ڈیموکریسی اور مسکرا کے بولا کیوں نہیں جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو بتا دینا اشر محمود لفٹ کی جانب بڑھ گیا سیکیورٹی آفیسر نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا وہ جانتا تھا کل شام تک اشر محمود اتنا مصروف رکھے گا کہ اس کی ملاقات پی ایم سے ہو ہی نہیں سکے گی سری پردھانا میں واقع وزیر اعظم کا آفس کشادہ اور پرتعیش تھا طاقت کی ممبا کرسی کے پیچھے والی دیوار بھوری لکڑی کے کیبنٹ اور شیلف سے ڈھکی تھی ایک دیوار میں شیشے کی بڑی سی کھڑکی تھی جس سے سرما کی دھوپ اندر آ رہی تھی وان فاتح اپنی کرسی پہ بیٹھا اینک لگائے شرٹ کے آستین موڑے فائلس دیکھ رہا تھا تبھی دروازہ کھٹکا اور ایک سوٹ میں ملبوس نوجوان اندر داخل ہوا سر یہ فائل آپ نے مانگی تھی کون سی فائل شاہدان وہ کاغذوں پہ جھکے کچھ تلاش کرتے ہوئے بولا پھر جیسے یاد آیا اچھا تم وہ لے آئے یوں کرو کسی شیلف میں رکھ دو میں فارغ ہو کے دیکھ لوں گا تھینک یو شادان نامی اسٹافر نے سر ہلایا اور فاتح کے عقب میں بنے ایک شیلف تک آیا اس میں تین سیاہ کور والی فائلز پہلے ہی رکھی تھی اس نے اس فائل کو ان کے اوپر سلیقے سے رکھا اور واپس اس کی میز کے سامنے آ کھڑا ہوا سر اشر صاحب کا فون آیا تھا وہ آج آفس نہیں آ سکیں گے انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے کہوں ان کا ٹیکسٹ دیکھ لیں فیروز صاحب سے میٹنگ سے پہلے میٹنگ میٹنگ میٹنگ فاتح نے سر اٹھایا اور مسکرا کے اسے دیکھا جانتے ہو شاہدان جب میں چھوٹا تھا تو سمجھتا تھا کہ ملک کا وزیر اعظم پورے ملک کی رکھوالی کرتا ہے اس کے گرد چکر کاٹتا ہے کسی اوکا کی طرح شاہدان مسکراتے ہوئے پردھان منتری کو سننے لگا جو کہہ رہا تھا لیکن وزیر اعظم بننا سری پردھانا میں قید ہونے کا نام ہے سارا دن ہم کیا کرتے ہیں میٹنگس اور میٹنگز کابینہ سے میٹنگ مختلف شہروں سے آئے اپنے پارٹی اراکین سے میٹنگز مجھے تو بھول ہی گیا ہے کہ کیل کے پارک اور تالاب کیسے دکھتے تھے کہتے ہوئے فاتح نے فون نکالا اور اشر کا پیغام دیکھنے لگا شاہدان تذبذب سے سر ہلا کے واپس مر گیا اس سے زیادہ وہ پی ایم کا وقت نہیں ضائع کر سکتا تھا جانتے ہیں فارورڈ بلاک کی قیادت کون کر رہا ہے فیروز میں نے اسے آپ کے آفس بھیجا ہے آپ اسے ڈیل کر لیں وان فاتح کے ماتھے پہ بل پڑ گئے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ پیغام پڑھ کے شدید برہم ہوا ہے اس نے انٹر کام اٹھایا اور تلخی سے حکم جاری کیا فیروز کو اندر بھیجو پھر اینک اتار کے پیچھے کو ٹیک لگا لی تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر ٹوپی والا آدمی اس کے سامنے بیٹھا تھا اس کے چہرے پہ بے بسی اور ناپسندیدگی کے ملے جلے تاثرات تھے سامنے بیٹھا وان فاتح اپنا غصہ دبائے بظاہر نرمی سے کہہ رہا تھا پچھلی حکومت میں میں ٹھیک سے چار قانون بھی پاس نہیں کروا سکا تھا فیروز صرف اس لیے کہ میرے پاس پارلیمنٹ میں کھلی اکثریت نہیں تھی اس دفعہ ہے لیکن اگر میرے ہی منسٹرز میرے خلاف فارورڈ بلاک بنا کے میرے ارکان کو توڑ لیں گے تو میں ایجوکیشن بل کیسے پاس کرواؤں گا جس کے لیے پچھلے چار ماہ سے ہم دن رات کام کر رہے ہیں دادو سری اراکین آپ سے ناراض ہیں آپ نے ان سے کیے وعدے پورے نہیں کیے اگر آپ میری جگہ خود کو رکھ کے سوچیں تو میں تمہاری جگہ نہیں ہوں فروز تم اپنی جگہ خود کو رکھ کے سوچو تمہارے بلاک کا کیا مستقبل ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھا اور پیپر ویٹ ہاتھوں میں گھمانے لگا صوفیہ رحمان کی کھلم کھلا حمایت تم نہیں کر سکتے ہم سے کٹ کے تمہیں نہ فنڈز ملیں گے نہ تمہیں میڈیا ایک ہفتے سے زیادہ کوریج دے گا کچھ عرصے بعد تمہارے ارکان ٹوٹ ٹوٹ کے واپس میرے پاس آ جائیں گے تم لوگ خسارے کا سودا کر رہے ہو آفس میں چند لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا پھر فیروز نے پہلو بدلا داتو سری ہمارے بغیر بل پاس نہیں ہو سکتا آپ کو ہمارے مطالبات سننے پڑیں گے تم جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کس لیے بلایا ہے میں جانتا ہوں آپ آپ کو میرا میرا استعفیٰ استعفیٰ چاہیے وہ زہر خند ہوا لیکن لے کر خود کو میرے اور میرے بلاک کے ووٹوں سے محروم کر دیں گے خسارے کا سادہ آپ کر رہے ہیں مجھے تمہارا استعفیٰ نہیں چاہیے میں تمہیں ایجوکیشن کمیٹی کا چیئرمین بنانے جا رہا ہوں آفس میں سناٹر چھا گیا روز دنگ سا اسے دیکھے گیا اور میرے ساتھی اراکین ان کو کیا ملے گا کچھ بھی نہیں تم ان کو راضی کرو گے کہ وہ میرے بل کے حق میں ووٹ دیں کیسے راضی کرو گے یہ تمہارا کام ہے وہ ٹیک لگائے بیٹھا بغور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا تم میرے بہترین آدمیوں میں سے ایک ہو ایجوکیشن کمیٹی کی کرسی تم سے زیادہ کوئی ڈیزرو نہیں کرتا لیکن اس کے لیے بل کا پاس ہونا ضروری ہے فیصلہ تمہارا ہے ایش اس کے جانے کے بعد فاتح موبائل کان سے لگائے کہہ رہا تھا فیروز راضی ہو گیا ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور باقی آدھا مسئلہ شکری صاحب کے پاس بھی ناراض اراکین کا گروہ ہے اس کو کس چیز کا لالچ دیں گے ہم نہیں وہ فیروز کی طرح نہیں ہے میں اسے کچھ نہیں کہوں گا سمجھو ہمیں اس کی غداری کا علم ہی نہیں میں کیبنٹ میٹنگ میں جا رہا ہوں میٹنگ میں میں اس کی پرفارمنس پہ ناراضی کا اظہار کر دوں گا تم یہ خبر میڈیا کو دے دینا چار دن تک رپورٹرز اس کی بری پرفارمنس پہ اتنی خبریں چلائیں گے کہ میں اس کا استعفیٰ قبول کرنے پہ مجبور ہوں گا ہاں یہ زیادہ اچھا ہے ایش وہ پھر رکا اور ٹھہر کے سر سری سے انداز میں پوچھا تم نے صبح کہا تھا کہ تم نے تالیہ کو دیکھا مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ تم نے کیا دیکھا تھا ابنگ دیکھیں میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں جس کی شکل تالیہ مراد سے بہت ملتی تھی بس ایک جھلک دیکھی اب موجمے میں میں اسے روک نہیں سکتا تھا پتہ نہیں وہ تالیا تھی بھی یا نہیں کیا وہ واپس آ گئی ہے فاتح نے کرسی کا رخ موڑا اور کھڑکی سے نظر آتے سبزہ زار کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا اتنے سال بعد ابنگ ہم حکومت میں ہیں پولیس ہماری ہے اگر وہ آ گئی ہے تو چھپ نہیں سکے گی اسے کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لے گا ریلیکس آپ بل پہ فوکس کریں فاتح نے موبائل رکھا اور کھڑکی کے سامنے دیوار پہ نصب وائٹ بورڈ کو دیکھا جس پہ دو خانے مارکر سے بنائے گئے تھے دونوں خانوں میں رنگ برنگے مکنا گوٹ جڑے تھے وہ کرسی سے اٹھا اور وائٹ بورڈ تک آیا یس اور نو کے خانوں میں نو کے حصے میں آنے والے گوٹ زیادہ تھے فیروز واپس آ گیا ہے اس کے ساتھ اراکین بھی واپس آ جائیں گے اس نے ایک ایک کر کے نو سے چھ گھوٹ اٹھا کے یس کے خانے میں لگائے حساب ابھی تک اس کے خلاف جا رہا تھا اسے اب بھی مزید ووٹ چاہیے تھے کیا سوچ رہی ہیں ڈیڈ آواز پہ وہ چونکا گردن موڑ کے دکھا تو سفید فراک والی بچی کونے میں کھڑی تھی اس نے سفید ہیئر بینڈ لگا رکھا تھا اور سادگی سے رہی کے میں سوچ رہا ہوں کہ میں اتنے سال سے اس کرسی پہ کیا کر رہا ہوں وہ واپس بورڈ کو دیکھنے لگا میں یہاں لوگوں کی فلاح کے کام کرنے آیا تھا لیکن ایک دن بھی مجھے اپنوں اور غیروں نے سکون نہیں لینے دیا یہ ہر روز میری کرسی کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں میں ہر روز اپنا تخت ان کے ہاتھوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں مجھے اپنی جاب پسند نہیں ہے آریانہ اور اپنی جاب کو پسند نہ کرنا ایک شدید ذہنی اذیت ہے آریانہ خاموشی سے اسے سنے گئی اب وہ زیادہ بولا نہیں کرتی تھی یا شاید وان فاتح کو اس کی آوازیں کم سنائی دیا کرتی تھی ہوٹل کے کمرے کے پردے برابر تھے اور اندر صرف ٹیبل لیمپس کی روشنی پھیلی تھی بیڈ سفید چادروں سے نفاست سے بنایا گیا تھا سامنے دو صوفے رکھے تھے جن کے دائیں بائیں استادہ لیمپ ان کاغذوں پہ روشنی بکھیر رہے تھے جنہیں تالیہ اور احمد نظام بیٹھے دیکھ رہے تھے چیتالیہ جی آپ کو گرفتاری دے دینی چاہیے یا کم از کم مجھے ضمانت قبل از گرفتاری کروانے کی اجازت دیجیے وہ جو فائل کے صفحے پلٹا رہی تھی سر اٹھا کے خفگی سے انہیں دیکھنے لگی تالیہ وقت سے چھ سال پیچھے ضرور ہے لیکن بہت سو سے اب بھی آگے ہے ابھی اس سب کا وقت نہیں آیا آپ کیا پلان کر رہی ہیں مجھے فاتح سے ملنا ہے ایڈم نے کہا کہ میشا تاج کی نمائش پہ مجھے ان سے ملوا دے گا وہ ماتھے پہ سلوٹے لیے صفے پہ نظریں دوڑا رہی تھی مگر وہاں سیکیورٹی ہوگی آپ گرفتار ہو جائیں گی اور میشا تاج کون وہ آرٹسٹ کمپیوٹر جی اور حیرت کی بات ہے ایڈم کو وہ بالکل یاد نہیں کیا ایڈم صاحب بھی ان سے واقف تھے یعنی چھ سال قبل تالیہ نے فائل بند کی اور گہری سانس لے کر انہیں دیکھا آپ بوڑھے ہو رہے ہیں اسی لمحے فون بجا تو احمد نظام چپ ہو گئے مس مراد آپ کے لیے اچھی خبر ہے ایڈم کا خوشگوار مگر پروفیشنل سا لہجہ سنائی دیا تالیہ کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے اشر محمود کے بیٹے کی سالگرہ کا دعوت نامہ مجھے ابھی ملا ہے آپ نمائش کے بجائے اسی سالگرہ پہ جا سکتی ہیں میرے ساتھ اچھا کب ہے سالگرہ کل شام وقت اور جگہ میں ٹیکسٹ کر رہا ہوں لیکن احتیاط کیجیے گا یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے اور آپ گرفتار بھی ہو سکتی ہیں یوں آپ کی کہانی زیادہ دلچسپ ہو جائے گی ہوں یہ تو ہے تالیہ کال بند ہوئی تو اسے سوچ میں گم دیکھ کے احمد نظام نے متنبہ کیا آپ سوچے بھی مت کہ آپ یہ خطرہ مول لے سکتی ہیں آپ گرفتار ہو جائیں گی کوشش میں کیا حرج ہے مجھے فاتح سے ملنا ہے اس روز پارلیمنٹ میں اشر نے آپ کو دیکھ لیا تھا کیا معلوم یہ ایک ٹریپ ہو اور وہ آپ کے انتظار میں ہو میں محتاط رہوں گی کوئی مجھے گرفتار نہیں کر سکتا جب تک کہ میں خود نہ چاہوں وہ اٹھی اور میز تلے سے ایک بیک پیک اٹھا کے کندھوں پہ ڈالا پھر ہٹ سر پہ گرا دی اور اگر آپ گرفتار ہو گئے وہ افسوس سے اس کو کہیں جانے کے لیے تیار ہوتے دیکھ رہے تھے تو آپ مجھے جیل سے نکالنے کا کوئی طریقہ سوچ رکھیے گا بس ایک دفعہ میں فاتح سے ملوں پھر بھلے گرفتار ہو جاؤں مجھے فرق نہیں پڑتا وہ پرعزم لہجے میں بولی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی اتنا اعتماد اچھا نہیں ہوتا چیتالیہ دنیا چھ سال آگے بڑھ چکی ہے آپ ابھی تک وہیں کھڑی ہیں مگر وہ باہر نکل چکی تھی انہوں نے افسوس بھری سانس خارج کی تالیا کے پلانس تھے تالیہ کی مرضی سبران کی سالگرہ ایک ریسٹورینٹ میں منائی جا رہی تھی وہاں چند دوست احباب اور قریبی فیملی کے لوگ موجود تھے کیک کٹنے سے کھانا لگنے تک اشر محمود بے چین رہا تھا اس کی نظریں بار بار مہمانوں میں مصروف کھڑے خوشباش سے فاتح کی طرف اٹھتیں پھر وہاں سے سفر کرتی سیکیورٹی چیف تک چلی جاتی وہ اشر کو دیکھ کے مایوسی سے نفی میں سر ہلاتا تو اشر کی بے چینی بڑھ جاتی وہ نہیں آئی تھی ٹریپ ناکام ہو گیا تھا ارد گرد موجود تمام سیکیورٹی ٹیمز کو کوئی مشتبہ عورت نظر نہیں آئی پارٹی کے اختتام کے قریب سیکیورٹی چیف اس کے پاس آیا اور سرگوشی میں بولا اشر نے برہمی سے ریسٹورانٹ کے لاؤنج میں پھیلے مہمانوں کو دیکھا وہ آئے گی وہ آبنگ سے ملنے کے لیے بے چین ہے ڈسپریشن اس سے غلط حرکت کروائے گی پورا ریسٹورینٹ چیک کیا ہے باتھ روم چھت وہ نہیں آئی پھر وہ اس کے پاس نہیں رکا آگے بڑھ گیا اشر نے نظروں کا تعقب کیا وہ وان فاتح کے قریب گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا سر ہم نے آج ایک ٹریپ سیٹ کیا تھا اور پھر وہ بتاتا گیا دور سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اشر کے لب بے بسی سے بھینچے وہ فوراً اس جانب لپکا جب وہ قریب پہنچا تو اس نے فاتح کو کہتے سنا جانتا ہوں اشر نے بتایا تھا اس کے بظاہر سرسری انداز پہ آفیسر قدرے پھیکا پڑ گیا پھر فاتح کی نظریں اشر سے ملی تو وہ اپنے پردھان منتری کی آنکھوں میں در آنے والا غصہ پہچان گیا فاتح کٹیلی نظر اس پہ ڈال کے واپس مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گیا لیکن گاہے بگاہے اشر کی طرف نظر اٹھتی تو اس میں عجیب سی کاٹ ہوتی سر آپ کے لیے کال ہے اس کے اے نے قریب آ کے اطلاع دی تو اس نے برہمی سے اسے ٹوکا ابھی نہیں سر کوئی احمد نظام ہے کسی تالیہ مراد کے وکیل وہ بات کرنا اس کا فکرہ مکمل ہونے سے قبل اشر نے فون چھین لیا اور کان سے ہاتھ لگایا ہیلو اس کا دل زور سے دھڑکا اشر صاحب میں احمد نظام بول رہا ہوں آپ کو شاید میں یاد نہ ہوں لیکن ایک زمانے میں مجھے آپ یاد ہیں وہ تیزی سے بولا آپ نے کہا آپ تالیہ مراد کے وکیل ہیں جی میں ان کا وکیل ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ ان کی تلاش میں ہیں لیکن میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے میری کلائنٹ کو کسی شور کے باعث آواز کٹنے لگی آپ ایک مسرور ملزمہ سے رابطے میں ہیں واؤ وہ چہرہ جھکائے بات کرتا دروازے کے قریب چلا گیا جہاں رش کم اور سگنل بہتر تھا دیکھیں اشر صاحب وہ میری کلائنٹ ہے اور میں ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کر رہا ہوں تالیہ نے آپ کی بہن کا قتل نہیں کیا تھا یہ غلط فہمی تھی اسی لیے وہ اتنے سال غائب رہی سگنل کمزور تھے اور آواز پھر سے کٹنے لگی تو وہ ریسٹورانٹ سے باہر نکل آیا ایک محتاط نظر فاتح پہ بھی ڈالی جو اپنے مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا آواز بہتر ہوئی تو وہ اسی درستی سے کہنے لگا ہم مل بیٹھ کے اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں میں تالیا کو آپ سے بات کرنے پہ راضی کر سکتا ہوں وہ صرف پردھان منتری سے ایک دفعہ ملنا چاہتی ہے میری مراد سے سے بات اب کورٹ میں ہوگی وہ کے کے پہ کھڑا کہہ رہا تھا آنکھوں میں تنفر تھا نظریں سامنے سڑک پہ گزرتی گاڑیوں پہ جمی تھی ان کے پار ایک پلازا تھا جس کی کچھ دکانیں بند ہو چکی تھیں اور کچھ کھلی تھیں اشر صاحب پلیز اس کا حق ہے کہ اسے سنا جائے لیکن اشر محمود اس کو نہیں سن رہا تھا اس کی نظریں سڑک کے پار جم گئی تھیں وہاں درخت کے ساتھ ایک ہوڈ والا نسوانی وجود کھڑا تھا اسٹریٹ پول کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی گردن ذرا ترچھی تھی جیسے وہ ریسٹورینٹ کی شیشے کی دیوار کے پاس شمالی حصے کو دیکھ رہی تھی یہاں سے اس کی آنکھیں نہیں دکھائی دیتی تھیں لیکن اشر نے رخ پھیر کے دیکھا وہ اندر سے نظر آتے فاتح کو دیکھ رہی تھی سائے میں کھڑی لڑکی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوڈ پہ سر گرائے اشر نے کال کاٹی اور دھیرے سے سیکیورٹی آفیسر کا نمبر ملایا پھر فون کان سے لگائے آگے بڑھا ابھی اس نے ایک طرف کی سڑک پار کی تھی جب ہوڈ والی لڑکی نے اسے دیکھ لیا درمیان میں دو تین گاڑیاں زن سے گزری اور اس نے لڑکی کو مڑ کے بھاگتے ہوئے دیکھا وہ کسی بھی شے کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے دوڑا گاڑیوں کے ہارن چیخے بریک چرچرائے وہ سڑک کنارے آگے بھاگتی جا رہی تھی اشر پوری رفتار سے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا فون کان سے لگا تھا اور سیکیورٹی آفیسر کا نمبر بیزی مل رہا تھا فون اٹھاؤ ایڈیٹ وہ ایک موڑ موڑ کے غائب ہو گئی وہ تیزی سے دوسری طرف آیا تو ایک جھلک سی دکھائی دی سامنے والی عمارت کے زیر زمین پارکنگ کی طرف اس نے کو گم ہوتے دیکھا تھا ایک سیکنڈ کا عمل تھا وہ تیزی سے پارکنگ ایریا کی طرف بھاگا اندر دور دور تک گاڑیاں دکھائی دے رہی تھی بھاری ستونوں نے پارکنگ لاٹ کی چھت کو سہارا دے رکھا تھا مدھم بتیاں روشن تھیں سناٹا چھایا تھا دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا تالیہ اس نے بلند آواز میں پکارا اور احتیاط سے قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا مجھے معلوم ہے تم کسی ستون کے پیچھے چھپی ہو اب چھپنے کا وقت ختم ہو چکا ہے وہ اسے پکار رہا تھا فون اب نیچے کر دیا تھا باہر آ جاؤ اب تمہارے پاس کوئی راہ فرار نہیں اس کی آواز پارکنگ لاٹ کی دیواروں سے پلٹ پلٹ کے سنائی دینے لگی تالیا تم اگر وہ ایک قدم آگے بڑھا اور جانے کس ستون کے پیچھے سے وہ نکل کے آئی اور پوری قوت سے اپنا بیگ اس کے منہ پہ مارا وہ پلٹ کے پیچھے کو جا گرا وہ بھاگنے لگی لیکن اشر نے اس کو ٹخنے سے پکڑ کے کھینچا وہ لڑک کے نیچے جا گری پھر اٹھنے لگی جب اشر نے اسے کندھوں سے دبوچ کے نیچے گرایا تالیا نے زور سے اپنا سر اس کے منہ پہ مارا زر اتنی شدید تھی کہ اشر چکرا گیا گرفت ڈھیلی پڑی دونوں کے چہروں سے خون کے فوارے پھوٹے مجھے اکیلا چھوڑ دو وہ قرائی اور زوردار مکہ اس کے منہ پہ مارا اس کی مٹھی میں کچھ تھا اس لیے مکے کی شدت بہت زور سے محسوس ہوئی اشر محمود کا سارا وجود چکرا گیا وہ اوندھا ہو کے زمین پہ جا گرا وہ اٹھی اور اس کے سر کی پشت پہ ایک ضرب مزید لگائے اشر کا دماغ اندھیروں میں ڈوبتا گیا چند منٹ بعد اس کے حواس بحال آئے اور اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ تنہا وہاں پڑا تھا وہ کوہنیوں کے بل اٹھا اور منہ سے نکلتا خون آستین سے پونچا فون مسلسل بج رہا تھا اس نے اسکرین پہ وقت دیکھا وہ زیادہ سے زیادہ تین چار منٹ ہی بے ہوش رہا ہوگا میں ادھر سامنے پلازا کی پارکنگ میں ہوں وہ ابھی یہی تھی زیادہ دور نہیں گئی ہوگی اس کا سر چکرا رہا تھا بد وقت کھڑے ہوتے ہوئے اس نے فون پہ ہدایات جاری کی ارد گرد کے تمام سی سی ٹی وی کیمراز کا جائزہ لو وہ کس سمت میں گئی ہے اس کو ٹریس کرو وہ غصے سے غراتا ہوا اٹھا اور ٹائی ڈھیلی کی اسے ٹریس کرنا اتنا مشکل نہیں تھا سر کچھ دیر بعد وہ سڑک کنارے ایک سیاہ شیشوں والی کار میں بیٹھا تھا آئس بیگ ماتھے پہ رکھے وہ غور سے سیکیورٹی آفیسر کو سن رہا تھا جو فاتحانہ انداز میں بتا رہا تھا سامنے والی دکان کے کیمرے میں وہ ٹیکسی پہ سوار ہوتی نظر آئی تو ہم نے ٹیکسی کو چند بلاک دور تک ٹریس کر لیا اس نے ٹیکسی بدل لی اور دوسری میں سوار ہو گئی ہم نے ٹریفک کیمرہ سے اس کو بھی ٹریس کر لیا اور فی الحال اس کا تعاقب کر رہے ہیں وہ زیادہ دور نہیں جا سکے گی پھر اس کی زخمی حالت دیکھی اشر کے ماتھے پہ گومڑ بن چکا تھا اور ناک سے بہتا ہونا با مشکل رکا تھا آپ ٹھیک ہیں ہاں میں گر گیا تھا اسی لیے سیکیورٹی آفیسر زیر لب مسکرایا دفتر اس کے کان میں لگے آلے میں آواز سنائی دی اس نے دھیان سے سنا اور پھر فاتحانہ انداز میں مسکرایا مبارک ہو سر تالیہ مراد کو سگنل پہ روک کے ٹیکسی سے نکال کے گرفتار کر لیا گیا ہے اشر کا آئس بیگ والا ہاتھ نیچے گر گیا وہ ششدر سا اسے دیکھنے لگا یقین نہیں آیا تھا تمہیں یقین ہے وہ تالیا ہی ہے جی سر اور اس کے ماتھے سے بھی خون بہ رہا ہے شاید وہ بھی گری تھی میں نے اسے گرایا تھا وہ نفرت سے پھنکارا اور آئس بیگ پرے ڈال دیا اس کا چہرہ بیک وقت کئی جذبات کی اماج کا بن چکا تھا مجھے یقین نہیں آیا ثبوت دکھاؤ آفیسر نے موبائل پہ اپنے ایک اہلکار کو ویڈیو کال ملائی اور پھر اسکرین اس کے سامنے کی وہاں وہ اہلکار زخمی چہرے والی تالیہ مراد کو پولیس کار میں بٹھاتے دکھائی دے رہے تھے وہ تالیہ ہی تھی وہ واقعی تالیہ تھی وان فاتح جس وقت گھر میں داخل ہوا لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی جولیانا جو اینٹی سوشل ہونے کے باعث سالگرہ پہ نہیں گئی تھی تیزی سے اس کی طرف لپکی اس کا چہرہ فخ تھا ڈیڈ تالیہ مراد اریسٹ ہو گئی ہے اس فکرے نے فاتح کو بالکل گنگ کر دیا اس کی ششدر نظریں ٹی وی اسکرین کی طرف اٹھیں ایک حیرت انگیز ٹوئس قریباً چھ سال بعد اسرا محمود کے قتل کی ملزمہ تالیہ مراد منظر عام پہ آ گئی اسکرین پہ نظر آتی رپورٹر جوش سے بتا رہی تھی پولیس نے تالیہ مراد کو مخبری کے بعد ایک ٹیکسی سے سر راہ گرفتار کر لیا آپ کو بتاتے چلیں کہ تالیہ مراد کو اسرا محمود کے قتل کیس میں پولیس کی طرف سے اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا اور چھ برس تک پولیس ان کو پکڑنے میں ناکام رہی تھی لیکن بلاخر پولیس کی کوششیں رنگ لے آئیں اور تالیہ گرفتار ہو گئیں یاد رہے کہ وہ ایک زمانے میں پردھان منتری کی چیف آف سٹاف اور فیملی فرینڈ ہوا کرتی تھیں تالیہ مراد اس وقت ایک معروف سوشلائٹ اور آرٹسٹ بھی تھیں جو پیچھے ٹی وی اسکرین پہ پولیس اسٹیشن کے خصوصی مناظر دکھائی دے رہے تھے جہاں ایک سیاہ ہوڈ والی لڑکی کو پولیس کار سے نکال کے اندر لے جایا جا رہا تھا اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھیں اندر لے جاتے ہوئے اس نے ذرا سا چہرہ موڑ کے پیچھے کھڑے کیمروں اور رپورٹرس کے ہجوم کو دیکھا اور پھر گردن موڑ لی وہ اسے اندر لے گئے چھ سیکنڈ کا یہ کلپ چینل والے بار بار دکھا رہے تھے اور وہ اسے بار بار دیکھ رہا تھا چھ سال بعد آج بھی وہ چہرہ ویسا ہی تھا وہی بال وہی غزال آنکھیں لب کاٹتے جھکایا ہوا سر ماتھے سے بہتا خون وہ ششدر سا لاؤنج کے وسط میں کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا چھ سال درمیان سے غائب ہو گئے تھے اب کیا ہوگا ڈیڈ وہ خوف زدہ آواز میں بولی آج وہ جولیانہ کو تسلی نہیں دے سکتا تھا بد وقت اتنا ہی بولا سب ٹھیک ہو جائے گا جولی کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا ریلیکس جیب سے فون نکالتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا بندہ ہارا کو ایک قیدی سے ملاقات کا انتظام کرنا تھا پولیس اسٹیشن کے باہر مختلف نیوز نیٹ ورکس کی ڈی ایس این جیز کھڑی تھی سڑک پہ رپورٹرز اور کیمرہ مینوں کا رش لگا تھا کیمرہ لائف سے رات میں دن کا سا سامان لگتا تھا پولیس نے پٹی لگا کے حد بندی کر رکھی تھی اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی ایک انٹروگیشن روم میں میز کے دونوں اطراف ایک ایک کرسی رکھی تھی ایک طرف آئینے کی دیوار تھی ایک کرسی پہ بیٹھی ہوڈ والی لڑکی ماتھا میز پہ ٹکائے ہوئی تھی تبھی دروازہ کھلا اور پولیس اسٹیشن کا شور پولیس کمشنر کے ساتھ اندر آیا اگلے ہی لمحے کمشنر نے دروازہ بند کیا تو شور کا رستہ بھی رک گیا وہ ساملی رنگت اور اسپاٹ چہرے والا کمشنر آستینیں چڑھائے ایک فائل لیے خالی کرسی تک آیا نظریں تالیا پہ جمی تھی آپ کی مرہم پٹی کر دی گئی ہے امید ہے اب آپ بہتر محسوس کر رہی ہوں گی اس نے سر اٹھایا تیز روشنیوں سے اس کی آنکھیں چندیا گئیں گئی ماتھے پہ سلوٹیں تھیں چہرے پہ بے بستی کے ساتھ غصہ بھی تھا ماتھے اور گال پہ بینڈیج لگا تھا اور ہاتھ پہ پٹی بندھی تھی چند لٹوں پہ خون جمع نظر آ رہا تھا آنکھ کے قریب چوٹ لگنے سے وہاں پھیلی نلاحٹ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی ہڈ اتار دیں کمشنر نے بیٹھتے ساتھ اس کے سر کی طرف اشارہ کیا وہ سیدھی ہو کے بیٹھی آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے غور سے اسے دیکھے گئی پھر ہڈ پیچھے گرا دی آپ کو یہ زخم کیسے آئے اس کے سامنے بیٹھا اسے بغور دیکھ رہا تھا لائٹ آہستہ کر دیں اس نے ماتھے کے اوپر ہاتھ کا چھجا بنا لیا چہرے پہ خوف سا پھیلنے لگا تھا آپ کو اندھیرے میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے شاید اس لیے آپ یہاں کسی کو فیس نہیں کر پا رہی مجھے اپنے آفس میں لے جائیں میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی اس نے سر جھکا دیا وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ روشنی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی کیا آپ کو روشنی کا فوبیا ہے اس نے چہرہ اٹھا کے برہمی سے کمشنر کو دیکھا مجھے ایک دفعہ پہلے بھی اسی طرح گرفتار کیا گیا تھا مگر وہ سب ایک پرینک تھا مجھے اس تفتیشی کمرے کا فوبیا ہے ہوں یہاں آنے سے وہ ساری یادیں واپس آ رہی ہیں تالیہ نے کرب سے آنکھیں میچ لیا اور سر جھکا دیا دونوں ہاتھ کن پٹیوں پہ رکھ لیے آپ اتنا عرصہ کہاں تھیں میں اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں کچھ نہیں بولوں گی سختی سے آنکھیں میچے وہ بولی ابھی آپ نے اپنے وکیل کو جو کال کی تھی وہ اسپیکر فون پہ میں نے سنی تھی وہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہم پولیس والے آپ کو بولنے پہ اکسائیں گے اور آپ نے صرف خاموش رہنا ہے لیکن وہ آگے کو ہوا اور نرمی سے بولا ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں آپ جب تک اپنی کہانی ہمیں نہیں سنائیں گے ہم کیسے آپ کی مدد کریں گے وہ کن پٹیوں پہ ہاتھ رکھے آنکھیں نیچے بیٹھی رہی آپ نے اسرا کا قتل کیوں کیا میں نے اسرا کا قتل نہیں کیا اس نے آنکھیں کھولی اور کمشنر کو دیکھ کے گرائی یعنی آپ بے قصور تھیں آفیسر کا لہجہ مزید نرم ہوا تالیہ کے ابرو اکٹھے ہوئے پل کے جھپکائیں کمشنر کو محسوس ہوا وہ آنکھوں کو تیز روشنی کا عادی کرنے کی کوشش کر رہی ہے آپ میرے ساتھ گڈ کاپ کھیل رہے ہیں میں کچھ نہیں بولوں گی نہیں مجھے واقعی اس کیس کے مندرجات پہ شک ہے آپ ہم میرے ساتھ تعاون کریں تو ہم کوئی حل نکال لیں گے لیکن اگر آپ بے قصور تھیں تو چھ سال تک مفرور کیوں رہیں؟ میں مفرور نہیں تھی وہ تیزی سے بولی پھر دروازے کو دیکھا میرے وکیل ابھی تک کیوں نہیں آئے تو پھر آپ کہاں وہ اس کی آنکھوں سے نگاہیں ہٹائے بغیر بولا میں اس نے لب کاٹے میں اپنی مرضی سے غائب نہیں ہوئی تھی یعنی کسی نے آپ کو غائب کیا تھا آئینے کے پاس تین افسران کھڑے غور سے اس کمرے میں جھانک رہے تھے تالیا ان کو نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن وہ اسے دیکھ سکتے تھے ان کے پاس نس اسکرینس پہ اس کے چہرے کا کلوز اپ دکھایا جا رہا تھا اس کا ہر لفظ ریکارڈ کیا جا رہا تھا مجھے مجھے اغوا کیا گیا تھا اس نے کہنے کے ساتھ خشک لبوں پہ زبان پھیری دیوار پہ لگی تیز روشنی اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی کس نے اغوا کیا تھا آپ کو مجھے نہیں پتا میں نے اغوا کاروں کا چہرہ نہیں دیکھا اس نے پھر سے دروازے کو دیکھا مٹھیاں میز پہ رکھے وہ روشنی کے باعث چہرے کو ترچھا کیے بیٹھی تھی آفیسر کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہی تھی تالیا آپ کو اپنا دعویٰ ثابت کرنا پڑے گا کمشنر کا لہجہ ایک دم بدل گیا تالیا نے چونک کے اسے دیکھا چھ سال تک آپ کو کس نے اغوا کر کے رکھا ہاں وہ اب سختی سے پوچھ رہا تھا مجھے نہیں پتا انہوں نے آپ کو اغوا کر کے جس جگہ رکھا تھا اس کے بارے میں بتائیں وہ لمحے بھر کو چپ ہوئی نہیں میری آنکھوں پہ پٹی تھی توقف سے سوچ سوچ کے بولنے لگی جب پٹی کھلتی تو ایک مستطیل سا کمرہ نظر آتا اس کمرے میں کوئی دروازہ تھا نہیں ہاں ہاں تھا وہ تیزی سے بولی تیز روشنی کے سامنے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا پھر سے بنا لیا اصل میں وہ کمرہ نہیں تھا اچھا وہ کیا تھا وہ تحمل سے بولا وہ کسی ٹرک کا کنٹینر تھا وہ موو کر رہا ہوتا تھا کیا آپ اس روشنی کو ہلکا نہیں کر سکتے کسی اغوا کار کی شکل دیکھی تھی آپ نے نہیں انہوں نے ماسک پہن رکھے تھے آف کورس انہوں نے ماسک پہن رکھے تھے وہ بیزاری چھپا کے بولا آپ وہاں سے کیسے بھاگی میں پتہ نہیں میں نے ایک دن ایک اغوا کار پہ حملہ کر دیا جب وہ میرے ہاتھ باندھ رہا تھا میں اسے گرا کے باہر نکل آئی وہ ملاقہ کی کوئی سڑک تھی بس میں وہاں سے بھاگ گئی جس سڑک پہ آپ اس کنٹینر سے نکلی وہ سڑک یاد ہے کون سی تھی جونکر اسٹریٹ وہ تیزی سے بولی اور کنٹینر کا رنگ کیا تھا رنگ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی اگر آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ وہ سڑک کون سی تھی تو یقیناً ایک دفعہ مڑ کے اس کنٹینر کو بھی دیکھا ہوگا جو اتنے سال سے آپ کو مقید کیے ہوئے تھا پتہ نہیں رات تھی میں نے غور نہیں کیا میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا نیلا یا شاید سرخ شاید دونوں رنگ تھے اور اس کا نمبر کیا تھا اب یہ مت کہیے گا کہ آپ نے نمبر پلیٹ بھی نہیں دیکھی نو نمبر پلیٹ پہ مٹی لگی تھی آخر میں ڈبل سیون آتا تھا اسرا محمود سے آپ کا تعلق کیسا تھا وہ ایک دم چونک کے اسے دیکھنے لگی پھر سیدھی ہو کے بیٹھی میں اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں مزید کچھ نہیں کہوں گی وہ تیزی سے بولی تو کمشنر ہلکا سا مسکرایا اس نے چند سوال مزید پوچھے لیکن وہ سختی سے لباپس میں پیوست کیے بیٹھی رہی اسی اسنا میں دروازہ کھلا اور ایک سپاہی احمد نظام کو ساتھ لیے اندر داخل ہوا تالیہ نے گہری سانس اندر کھینچی آپ نے کچھ کہا تو نہیں انہوں نے دوسری کرسی سنبھالتے ہوئے تالیہ کو غور سے دیکھا اس نے بس ابرو اچکا دیے آپ کی کلائنٹ نے چھ سال تک قید میں رکھے جانے کی ایک فلمی کہانی سنائی ہے جو اگر جھوٹی نکلی تو یہ مزید مشکل میں پڑ جائیں گی کمشنر محضوز انداز میں بولا تو احمد نظام نے صدمے سے اسے دیکھا اب آپ خاموش رہیں گی انہوں نے اسے گھور کے کہا پھر کاغذات سامنے رکھتے ہوئے آفیسر کی طرف گھومے اس نے پھر سے سر جھکا دیا اور آنکھیں سختی سے میچ لیں تیز روشنی کا رستہ اب رک گیا تھا اشر جس وقت گھر میں داخل ہوا ملازم نے سادی کی فاتح اس کا اسٹڈی میں انتظار کر رہا تھا وہ اس لمحے کے لیے تیار تھا اس لیے راہداری کی سیٹ میں آگے بڑھتا گیا لیکن اسٹڈی میں داخل ہوتے ہی وہاں کا منظر اسے چونکا گیا فاتح اکیلا نہیں تھا اس کے دو قانونی مشیران اس کے سامنے کاغذات اور فائلز پھیلائے بیٹھے تھے وہ ناخوشی سے ان میں سے ایک کو سن رہا تھا جو بہت فکر مندی سے کہہ رہا تھا داتو سری آپ ایک قتل کے الزام میں گرفتار ملزمہ سے نہیں مل سکتے یہ بہت بڑا ایشو بن جائے گا میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے تاکہ آپ اس ملاقات کو ارینج کریں نہ کہ مجھے نصیحت کریں وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا آستین موڑے ٹائی ڈھیلی کیے وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا شدید برہم نظر آتا تھا سر یہ ناممکن ہے آپ پولیس اسٹیشن گئے تو اسکینڈل بن جائے گا وہ آپ کی مرحومہ بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار ہے آپ کو اس سے بات کرنا قانونی پیچیدگیوں کا موجب بنے گا ہم اسے اس وقت پولیس اسٹیشن سے نکال کے کہیں اور نہیں لا سکتے آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں چوکٹ پہ کھڑے اشر نے بے یقینی سے کہا تو فاتح نے برہم نظریں اٹھا کے اسے دیکھا اشر کے ناک اور گال پہ بینڈیج لگے تھے اور ایک آنکھ پہ نیل کا نشان تھا فاتح اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا یہ محفل برخاست ہونے کا اشارہ تھا دونوں حضرات اپنی فائل سمیٹ کے وہاں سے اٹھ گئے وہ دونوں اکیلے رہ گئے تو اشر نے دروازہ بند کیا اور اس کی اب بھی اس سے ہمدردی ہے اس نے بے یقینی اور غصے سے پوچھا تم نے اس کے لیے ایک جال تیار کیا اور مجھے بتانا تک مناسب نہیں سمجھا تم مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہو وہ اس سے زیادہ غصے سے بولا تھا وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور ان کے درمیان فقط ایک میز حائل تھی اسٹڈی کی دیواریں کرسیاں اور فائلوں کے ڈھیر خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے وہ میری بہن کی قاتل ہے میں اسے سو دفعہ گرفتار کرواؤں گا اشر کی آواز اونچی ہونے لگی وہی بہن جس کو جعلی زمانے میں بدنام کرنے کا پلان کر رہے تھے اس سب کے باوجود میں نے اتنے سال تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھا اوہ اس طرح اس کا دفاع کرنے کا سوچے بھی متوان فاتح پاتے وہ سرخ چہرے کے ساتھ چلایا اور تم مت بھولو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو یہ تمہارا مقام اور مرتبہ جو بنا ہوا ہے نا اشر یہ میرے ایک دستخط سے ختم بھی ہو سکتا ہے اس نے انگلی سے سینے پہ دستک دے کر خوراک کے کہا تو اشر ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا اس کا چہرہ غصے سے دہتا سیاہ پڑنے لگا تھا تالیہ نے اسرا کا قتل نہیں کیا تھا تم نے اس کو جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا لیا مجھے یقین ہے وہ اپنی بے گناہی ثابت کر لے گی لیکن اب تم اس کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں کرو گے وہ اسے سختی سے تمبی کر رہا تھا اشر دونوں مٹھیاں میز پہ رکھ کے آگے جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ مجھے اپنی بہن کی قاتل کے خلاف کچھ کرنے سے روک سکتے ہیں پھر زور سے میز پہ ہاتھ مارا تو پھر سن لو میں اس کی ہر ممکن مدد کروں گا اور میں اسے جیل سے بھی نکال لوں گا تم مجھے روک نہیں سکو گے ارسل نے پھر سے میز پہ ہاتھ مارا اور غصے سے تنفن کرتا باہر نکل گیا اپنے پیچھے اس نے دروازہ زور سے بند کیا فاتح نے نوچنے والے انداز میں ٹائی کھینچی اور فون اٹھا لیا کیا اپ ڈیٹ ہے غصہ برہمی سب غائب تھا اب اس کا انداز ٹھنڈا تھا انٹیروگیشن جاری ہے اس کا وکیل آ چکا ہے وہ قتل کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی کون ہے اس کا وکیل احمد نظام وہ ایک سابق پروسیکیوٹر تھا اور میں جانتا ہوں وہ کون ہے کیا اس نے بتایا ہے کہ اتنے سال وہ کہاں تھی پوچھتے ہوئے اس کی گردن میں گلتی سی ابھر کے معدوم ہوئی اس کا کہنا ہے کہ اسے اغوا کیا گیا تھا اور اتنے سال قید میں رکھا گیا مگر اس کے انداز سے لگتا ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے یا خوف کا شکار ہے ہوں مجھے آگاہ کرتے رہنا اس نے پر سوچ نظروں سے دور خلا میں دیکھتے ہوئے کہا اور فون پرے ڈال دیا ایک دم سے اس کی ساری دنیا ہی تلپٹ ہو کے رہ گئی تھی چھ سال بعد وہ واپس آئی تھی چھ سال وہ کہاں رہی وہ اس سے کیوں نہیں ملی اور اب اس کی زندگی میں کیا کیا بدل چکا تھا ان سوالوں کے جوابات صرف تالیہ مراد کے پاس تھے اور اس سے ملاقات کے سارے رستے بند تھے سری پردھانا کی کھڑکیوں سے چھن کے آتی سرما کی دھوپ سارے آفس کو سینک رہی تھی پان کرسی پہ بیٹھا ایک فائل کے صفحے پلٹاتا نظر آ رہا تھا جب سوٹ میں ملبوس شاہدان اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں آج بھی ایک سیاہ فولڈر تھا وہ فاتح کو مخاطب کیے بغیر آگے آیا اور فولڈر شیلف میں رکھا فاتح نے فائلوں میں سے سر اٹھا کے یک ایک نظر اس پہ ڈالی یانگ کے دی امان برہرمت مجھے آپ کو آگاہ کرنا تھا کہ آج تالیہ مراد کی عدالت میں پیشی تھی ان کے وکیل نے ضمانت کی درخواست دائر کی تھی اور ان ان کی ضمانت عدالت نے منظور کر لی ہے کو رہا کر دیا گیا ہے ایک لمحے کے خاموش وقفے کے بعد فاتح نے سر کو خم دیا اور بولا اوکے اور کچھ عدالت نے ضمانت کی رقم کافی بھاری مقرر کی تھی کس نے رقم ادا کی anchor person Adam bin Muhammad نے اس نے ٹویٹ کی ہے کہ اس نے تالیہ مراد کی کہانی کے رائٹس خرید لیے ہیں ٹرائل کب شروع ہو رہا ہے غالباً دو ہفتے بعد ہوں سلطان عبد المالک تشریف آئے اس نے واپس کام کی طرف آتے ہوئے پوچھا قریباً تین منٹ تک پہنچ جائیں گے شاہدان نے ایک نظر پیچھے شیلف پہ رکھی سیاہ فائلس کے اکٹھے ہوتے ہوئے ڈھیر کو دیکھا پردھان منتری نے ان کو ابھی تک چھوا نہیں تھا وہ کچھ کہنے لگا پھر سر جھٹکا اور اجازت لے کے مر گیا اس کے جانے کے بعد فاتح نے ریموٹ اٹھایا اور دیوار پہ لگی ٹی وی اسکرین آن کی غالباً ہر چینل ایک ہی خبر دکھا رہا تھا عدالت کے باہر رپورٹرز کے نرغے میں تالیہ مراد اپنے وکیل کے ساتھ چلتی باہر آ رہی تھی اس نے سیاہ منی کوٹ پہن رکھا تھا آنکھوں پہ سیاہ شیشوں والے گلاسز تھے کھلے بال کندھوں پہ گر رہے تھے گال پہ سرخ بھورا نشان ماتھے کا بینڈیج اور ہاتھ کی پٹی صاف دکھائی دیتی تھی آج وہ کمپوزڈ اور اسپاٹ اسپاٹ نظر آتی تھی کے سوالات کی پہ چہرہ لیے خاموشی سے آگے بڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ ایک کار میں بیٹھ گئی اور وان فاتح ایک لمحے کے لیے تالیہ کے اسپاٹ چہرے پہ اپنے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے لگا اس کے ساتھ چھ سال تک کیا بیتی وہ کہاں تھی اس نے رابطہ کیوں نہیں کیا کیا وہ اپنے باپ کے پاس رہ گئی تھی اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے دوسرا لمحہ نہ تھا اس نے اسکرین آف کر دی اور سامنے رکھے کاغذات کو دیکھنے لگا دفتن دروازے کھول دیے گئے دربان نے آ کے اطلاع دی یانگے دی پرانتو اگونگ تشریف لا رہے ہیں وہ مسکرا کے اٹھ کھڑا ہوا یانگے دی پرتوان اگونگ یہ بادشاہ سلامت کا لقب ہوتا ہے توانگو کہتے ہوئے تعظیم پیش کی عام دنوں کی نسبت سلطان عبد المالک سادہ سوٹ میں ملبوس تھے سر پہ ٹوپی تک نہ تھی کھچڑی بال آنکھوں پہ چشمہ اور چہرے پہ مسکراہٹ سجائے شاہی آداب کے بعد دونوں اپنی کرسیوں پہ بیٹھ گئے تو انہوں نے بات کا آغاز کیا آپ مجھ سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتے تھے داتو سری جی توانکو میں خود آ جاتا آپ نے زحمت کی الفاظ کے برعکس فاتح کا چہرہ اسپاٹ اور لہجہ سر تھا کوئی مسئلہ نہیں آپ بتائیں کوئی خاص بات تھی توانکو آپ نے تاریخ کا مطالعہ تو کیا ہوگا میں اکثر کرتا ہوں وہ میز پہ ہاتھ باہم جما کے رکھے سکون سے سامنے بیٹھے بادشاہ کو دیکھتے ہوئے اسی سرد لہجے میں کہنے لگا قدیم ملاقہ میں سلاطین اپنے دائیں ہاتھ کے طور پہ ایک عہدے دار رکھتے تھے اسے بندہ ہارا کہا جاتا تھا سلطان اور ہارا دونوں تب تک حکومت میں رہتے تھے جب تک ان کی طاقت مخالفین کی طاقت سے زیادہ رہتی جہاں یہ توازن بگڑتا وہاں ان کا تختہ الٹ جاتا میں تاریخ سے واقف ہوں یانگ برحرمت پھر آپ اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ جدید دنیا میں ایسا نہیں ہوتا جیسے میں پانچ سال کے لیے منتخب ہو کے آتا ہوں ویسے ہی سلطان بھی منتخب ہوتا ہے میرے اور آپ میں فرق ہے توانگ جیسا کہ آپ کو بینٹلی پہ سفر کرنے کی اجازت ہے لیکن پردھان منتری صرف اپنے ملک کی بنی کار استعمال کر سکتا ہے وہ سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا سلطان مسکرا دی اور ابرو اٹھائی جی توانکو دوسرا فرق ہم میں یہ ہے کہ پردھان منتری ہمیشہ سلطان سے زیادہ اختیارات رکھتا ہے آپ کا انتخاب تین ماہ قبل ہوا اس سے پہلے آپ ریاست کے حکمران تھے نو ریاستوں کے حکمرانوں نے آپ کو چنا اور یہاں تک پہنچایا آپ کھل کے بات کریں مان پاتے وہ مسکرا کے بولا توانکو وہ بھی مسکرایا میں جانتا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں یہ بھی کہ چار ریاستوں کے سربراہ میرے خلاف آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں صوفیہ رحمان سے آپ کی ہمدردی برقرار ہے اسی لیے میرے بل کو پاس ہونے سے روکنے کے لیے میرے اراکین آپ توڑ رہے ہیں اس کی آنکھوں میں جھانکے توڑ توڑ کے کہہ رہا تھا اور آپ ان اراکین کو اونچے عہدوں کا لالچ دے کر واپس بلا رہے ہیں لوگ مجھ پہ اعتبار کرتے ہیں تماگو لیکن جن نو ریاستوں کے حکمرانوں نے آپ کو سلطان بنایا ہے کیا وہ آپ پہ ہمیشہ اعتبار کرتے رہیں گے یہ وقت بتائے گا کہ کون کس کو کرسی سے ہٹائے گا داتو سری ایک خاموشی کا وقفہ دونوں کے درمیان حائل ہوا پھر فاتح نے گہری سانس دی اور افسوس سے سر جھٹکا توانگو میں اس ملک کا پردھان منتری اس لیے بننا چاہتا تھا تاکہ میں اس ملک میں نئی پالیسیز لاؤں نئے قوانین بناؤں لیکن آپ لوگ مجھے وہ سب کرنے نہیں دینا چاہتے آپ صرف مجھے نقصان نہیں پہنچا رہے میرے لوگوں کو نقصان دے رہے ہیں اس لیے کتنا اچھا ہو کہ آپ اپنے پانچ سال آرام سے حکومت کریں اور خود کو محلاتی سازشوں سے لاتعلق کر کے اپنے اختیارات کو انجوائے کریں اور مجھے میرا بل پاس کرنے دیں وہ اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی اٹھے اور مسکرا کے قدرے حیرت سے اسے دیکھا آپ میری طرف سے فکر مند نہ ہوں وان فاتح آپ کے بل کے لیے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں پھر بادشاہ سلامت نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا نادیدہ شک نے درست کی اور ایک نظر کونے میں لگے بورڈ کو دیکھا جو ابھی کور سے ڈھکا ہوا تھا انشاءاللہ اکثریت آپ کے ساتھ ہوگی آپ پردھان اس طرح انجوائے کریں تمام کو یہ کٹھن کام میرے لیے چھوڑ دیں وہ سرد مسکراہٹ کے ساتھ بلا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا پیچھے شیلف پہ رکھی سیاہ فائلیں اور داسی سے مسافہ کرتے دیکھتی رہی جانے وہ ہاتھ انہیں کب چھوئیں گے وہ انتظار کر رہی تھی احمد نظام ڈرائیو کر رہے تھے اور وہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی کھڑکی سے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی کم از کم میں آزاد ہوں کچھ دیر بعد وہ بولی تو انہوں نے برہمی سے اسے دیکھا لیکن آپ نے اپنا کیس مزید خراب کر دیا ہے تالیا وہ برہمی سے بولے کل سے اس پہ آیا غصہ بالآخر نکل آیا میرے آنے سے پہلے آپ کو خاموش رہنا تھا آپ کو اپنی گمشدگی کی اتنی لمبی اور بے سروپا کہانی سنانے کی ضرورت نہ تھی میں پینک کر گئی تھی اوکے مجھے انٹروگیشن روم اور ان کی تیز روشنیوں کا فوبیا ہے مجھے پولیس کی قید میں جانے سے اس وقت سے ڈر لگتا ہے میں ابھی تک اس چیز کو ہینڈل نہیں کر پا رہی اوکے اوکے وہ باہر دیکھتے ہوئے بولی آپ کی کہانی آپ کو مزید گلٹی ثابت کر دے گی تالیہ آپ کو سچ بولنا چاہیے تھا سچ پہ کوئی بھی یقین نہ کرتا آپ بھی نہیں اغوا والی سٹوری بہتر تھی اس میں میرا کوئی قصور نہیں نکلتا وہ شانے اچکا کے بولی احمد نظام نے تاثر سے اسے دیکھتے ہوئے مور کاٹا آپ کے خیال میں وہ اسٹوری کو چیک نہیں کریں گے وہ ایسا کنٹینر نہیں تلاش کریں گے وہ آپ کے ان تین چار دنوں کی ساری فوٹیجز نکال لیں گے وہ آپ کے ہر قدم کو ری ٹریس کریں گے ہاں تو میرے اغوا کار عقل مند تھے نا انہوں نے اب تک کنٹینر کو آگ لگا دی ہوگی یا اسے پانی میں بہا دیا ہوگا آپ کس زمانے میں رہ رہی ہیں اتنا ہائی پروفائل کیس ہے یہ وہ شہر کا ایک ایک کنٹینر ڈھونڈیں گے زمانے سارے ایک سے ہی ہوتے ہیں نظام صاحب آپ میری فکر نہ کریں وقت مجھ پہ بہت مہربان رہا ہے وہ تلخی سے کہہ کے کھڑکی سے باہر روشنی میں نہائے کیل کو دیکھنے لگی آج پہلی دفعہ اتنے عرصے بعد وہ تیز روشنی میں بغیر خوف کے شہر کو دیکھ رہی تھی آپ کو پی ایم سے ملنے جانا ہی نہیں چاہیے تھا اٹس فنی اب ہر کوئی ان کو پی ایم کہتا ہے حالانکہ ان کا نام وان فاتح ہے اور اچھا ہی نا میں گرفتار ہو گئی یوں میری ضمانت بھی ہو گئی اور اب میں آزادی سے گھوم پھر سکتی ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کا کیس لے کر میں نے غلطی تو نہیں کر دی نے خفکی سے انہیں دیکھا لیکن اب وہ ایک عمارت کے کے سامنے کار روک موضوع تبدیل کر گئے تھے میں نے اس بلڈنگ میں آپ کے لیے دو کمروں کا ایک اپارٹمنٹ کرائے پہ لے لیا ہے آپ یہاں بہتر محسوس کریں گی آپ کا سامان بھی موٹر سے اٹھوا کے یہاں منتقل کر دیا گیا ہے ایک کی کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا شکریہ آپ تمام اخراجات میرے بل میں ڈال دیجیے گا وہ دروازہ کھول کے باہر نکلی اور سن گلاسز ماتھے پہ چڑھا کے گردن اٹھائے اس اونچی عمارت کو دیکھا میں پہلے ہی ڈال چکا ہوں ابھی آپ آرام کریں کل میرے آفس آئیے گا ہم آپ کے کیس پہ کام کریں گے اس نے چہرہ موڑ کے انہیں دیکھا اور آزاردگی سے مسکرائی بہت شکریہ احمد نظام صاحب میری مدد کے لیے میں نے کہا نا میں آپ کے بل میں ساری رقم ڈال چکا ہوں ایڈم بھی صبح آفس آئے گا تب تک آپ آرام کریں وہ ہینڈ بیگ لیے آگے بڑھی اور عمارت کے قریب آئی خود کار دروازہ سوٹ میں ملبوس آدمی کو دیکھنے لگی جو اس کی طرف آ رہا تھا تالیا نے دیکھا اس کے پیچھے ایک سیاہ شیشوں والی لمبی سی کار کھڑی تھی ابھی میں اس نئے گھر میں داخل بھی نہیں ہوئی اور ان کو پہلے سے خبر ہو گئی چیتالیہ اس نے قریب آ کے سر جھکا کے سلام کیا میں سری پردھانا سے آیا ہوں آپ کی پی ایم کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے انہوں نے آپ کو بلایا ہے ابھی نہیں کل صبح تمہارا نام کیا ہے اس نے سنجیدگی سے اس نوجوان کو دیکھا سریش سریش اپنے پردھان منتری سے کہو تالیہ مرادن سے نہیں ملنا چاہتی سریش ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا جیسے اس جواب کی امید نہ ہو چیتالیہ میں ان کو آپ کے انکار کی کیا وجہ بتاؤں ان سے پوچھنا کہ وہ مجھ سے ملنے حوالات میں کیوں نہیں آئے گستاخی معاف چیتالیہ لیکن ملک کا حکمران ایک قیدی سے ملنے نہیں آ سکتا اچھا اسے سر سے پیر تک دیکھا میں تو آئی تھی جتا کے بولی اور مڑ گئی سرکاری اہلکار بے بسی سے جاتے دیکھتا رہا اور پھر میری بات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں تو آئی تھی قریباً گھنٹے بعد سریش ہاتھ باندھے اپنے پی ایم کے سامنے کھڑا ساری بات شرمندگی سے بتا رہا تھا وہ سن کے ہلکا سا مسکرا دیا وہ درست کہہ رہی تھی وہ تو آئی تھی جب وہ مراد راجا کی قید میں تھا اور اس کا ماتھا چہرہ اور ہاتھ اسی طرح زخمی تھا تب وہ آئی تھی اس سے ملنے اور اس نے کسی روکنے والے کے رکنے کی پرواہ نہیں کی تھی لیکن وہ نہیں جا سکا تھا ڈیم ڈیموکریسی سر آپ نے جو وقت کل صبح مطالعہ کے لیے مختص کرنے کو کہا تھا اسے کینسل کر دوں ہاں اس کے جواب پہ سریش نے سر ہلا دیا وہ جانے کے لیے مڑنے لگا جب فاتح بولا اسے سوموار کی صبح کا وقت دے دو سریش تعجب سے واپس گھوما فاتح اب سامنے رکھی فائل کی طرف متوجہ تھا لیکن سر سوری لیکن انہوں نے تو ملنے سے انکار کر دیا ہے وان فاتح نے چہرہ اٹھا کے سنجیدگی سے دیکھا نہیں اس نے انکار نہیں کیا اس نے تم سے پوچھا ابھی تم نے کہا کل صبح اسے کل صبح کوئی اہم کام کرنا ہوگا اس لیے سوموار کا وقت دے دو اوکے میں وہ گڑبڑا کے بولا حیران نظریں ابھی تک پردھان منتری پہ جمی تھی میں خود جاؤں ان کے پاس یا ان کو کال کر لوں میرے پاس ان کا نمبر ہے کال کرو اسی لیے اس نے تمہارا نام پوچھا تھا تاکہ تم کال کرو تو وہ پہچان جائے وہ فائل کے صفحے پلٹاتے ہوئے اب کچھ ڈھونڈ رہا تھا سریش نے آہستہ سے سر ہلایا اور مڑ گیا دنیا جیب لوگوں سے بھری پڑی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا سریش مجھے ان سے نہیں ملنا اب منڈے مارننگ صبح آٹھ بجے میں میں سری پردھانا کے باہر آپ کا منتظر ہوں گا اور آپ کو سیکیورٹی سے گزار کے اندر لے جاؤں گا تالیہ نے مسکرا کے فون بند کیا وہ ابھی اس کو بہت اچھے سے جانتا تھا اس دفعہ وان فاتح کچھ نہیں بھولا تھا وہ اپنے اپارٹمنٹ کے لیونگ روم کی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی شہر کی اونچی عمارتیں اور سڑکوں پہ بہتا ٹریفک یہاں سے سب دکھائی دیتا تھا فون رکھ کے اس نے بازو سینے پہ باندھ لی اور اس شہر کی خوبصورتی دیکھنے لگی اس شہر میں آج تالیہ مراد کے کیس کا چرچا ہوگا اور جب تک ٹرائل چلے گا اس شہر میں تالیا کے جرم کی ہی باتیں ہوں گی چھ برس پرانا کیس زندہ ہو گیا تھا بلاگس چینلز کیفے ہر جگہ یہی ذکر چھڑ چکا تھا وہ خاموشی سے نیچے نظر آتے شہر کو دیکھے گئی گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ رہی تھی وان فاتح کی رہائش کافی ناشتے کی میز پہ آج صبح تناؤ پھیلا تھا فاتح جب اپنی سربراہی کرسی پہ آ کے بیٹھا تو اس نے ایک نظر تمام افراد پہ ڈالی سکندر کے ماتھے پہ بل تھے اور وہ خاموشی سے سیریل کھا رہا تھا جولیانا اپنے ناشتے سے کھیلتی گمسم نظر آتی تھی اور اشر وہ بالکل اسپاٹ بیٹھا تھا آج تمہارا کالج نہیں ہے سکندر اس نے بات کا آغاز کرتے ہوئے دلیا کا پیالہ اپنے قریب کیا تو سکندر نے نظریں اٹھا کے برہمی سے اسے دیکھا آپ کو ابھی بھی تالیہ مراد سے ہمدردی ہے فاتح نے پیالہ واپس دھکیلا اور سنجیدگی سے سکندر کو دیکھا تالیا نے اسرا کا قتل نہیں کیا تھا یہ اسی نے کیا تھا ڈیڈ آپ اس کا دفاع نہیں کر سکتے تم چاہتے ہو کہ میں ایک بے قصور لڑکی کو مجرم کہوں میں ایسا نہیں کر سکتا سوری ہم اچھی زندگی گزار رہے تھے سکندر درستی سے بولا اور نیپکن پر ایک پھینکا پھر وہ ہماری زندگیوں میں آئی مجھے سب یاد ہے اس کی وجہ سے آپ دونوں کی لڑائی ہوتی تھی اس کی وجہ سے سب کی لڑائی ہونے لگی تھی اس نے شکوا کنہ نظروں سے اشر کو دیکھا وہ باری باری باپ بیٹے کے چہرے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوٹ میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک اڑتی گیند دیکھ رہا ہو اور پھر میری ماما مر گئی اس کی وجہ سے ہمیں گھر چھوڑنا پڑا ہمیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا آپ نے آج تک اس کو مجرم نہیں کہا ہمیشہ اس کو ڈیفینڈ کیا لیکن اب آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے ڈیڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر کسی نے اس گھر میں تالیا مراد کی حمایت کی تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا اس نے کرسی دھکیلی اور سرخ چہرے کے ساتھ کہتا باہر چلا گیا جو سر جھکائے کھاتی رہی فاتح نے گردن موڑ کی چپتی ہوئی نظروں سے اشر کو دیکھا تم نے کچھ کہا ہے سکندر کو وہ سیب میں دان کاٹتے ہوئے کندھے چکا کے بولا اس کی عمر دیکھیں کیا میں اس کا برین واش کروں گا وہ اس کی ماں تھی میری بہن تھی وہ وہی محسوس کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں دیکھیں آپ انک اس نے سیب رکھا اور سنجیدگی سے بولا میں آپ کا ذہن نہیں بدل سکتا میں آپ کی رائے کو برداشت کروں گا لیکن آپ ہمارے جذبات کو برداشت کریں ہم میں سے کوئی اب اس قصے کو گھر میں ڈسکس نہیں کرے گا معاملہ عدالت میں ہے جو فیصلہ عدالت کرے گی وہ ہم سب کو قبول کرنا ہوگا فاتح نے خاموشی سے چائے کا کپ اٹھا لیا اسی وقت مرکزی دروازہ کھلا اور میشا کا شناسا چہرہ دکھائی دیا جو لیانا نے سر موڑ کے اسے دیکھا اور تیزی سے ناشتہ ختم کرنے لگی میشا قریب آئی اس کے جوتوں کی ٹک ٹک واحد آواز تھی جو سارے میں سنائی دے رہی تھی ورنہ ڈائننگ ہال کا تناؤ دور سے بھی محسوس کیا جا سکتا تھا جو لیانا آپ نے ناشتہ نہیں کیا کلاس کا وقت ہونے والا ہے سلام اور تعظیم کے بعد میشا تعجب سے کہتی جو لیانا کی کرسی کے پیچھے آ کھڑی ہوئی جولی نے جواب نہیں دیا چپ چاپ کھاتی رہی فاتح نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا جولی آپ کی ٹیچر کچھ پوچھ رہے ہیں اٹس اوکے okay. میں کتابیں یہیں لے آتی ہوں ساتھ ہی اس کو پڑھا بھی دوں گی نے اپنا بیگ اور پرس میز پہ رکھا اور اجازت لے کر اسٹڈی کی طرف چلی گئی میشا کے جاتے ہی اس کا فون زور زور سے تھر تھرانے لگا جو لیانا نے اسکرین دیکھی اور واپس دلیا کھانے لگی چند لمحے خاموشی سے گزرے یہاں تک کہ تھر تھرانے کی آواز ناشتہ کرتے افراد کو کوفت میں مبتلا کرنے لگے جاؤ جولی اس کو فون دے آؤ اشر نے جولیانا کو مخاطب کیا اس نے کندھے اچکا دیے وہ اٹینڈ نہیں کریں گی ان کی ایکس ہسبینڈ کا فون ہے وہ اسے کبھی اٹینڈ نہیں کرتی ایک دفعہ پھر خاموشی چھا گئی پھر یک بعد دیگرے اشر اور فاتح اٹھ کے باہر چلے گئے میشا کتابیں لیے واپس آئی تو فون ابھی تک تھر تھرا رہا تھا اس نے کتابیں رکھی اور فون اٹھایا تو چہرے کی رنگت ایک دم بدلی خوف سے نہیں افسوس سے آزادگی سے اس نے لب کاٹتے ہوئے کال کاٹی اور فون پرس میں ڈال دیا پھر کرسی کھینچ کے بیٹھی اور کتابیں کھول لی جولیانا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا آپ میرے ڈیڈ سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ آپ کی مدد کریں مجھے ایمی نے بتایا ہے کہ اس کے باپا پھر سے آپ لوگوں کو ہراس کرنے لگے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جولی اس نے نرمی سے کا سر تھپکا میں کوئی کمزور عورت تھوڑی ہوں جو ڈر جاؤں گی وہ زمین کے کوئی ایسے کاغذات مانگتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے میں اسے اگنور کروں گی خود ہی پیچھا چھوڑ دے گا تو پھر چھ ماہ سے کیوں نہیں چھوڑا میں ہینڈل کر لوں گی سنگل مدرس میں بہت طاقت ہوتی ہے جولی وہ مسکرا کے اسے سمجھانے لگی بلکہ ساری ماؤں میں ہوتی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم سے تعلق کی وجہ سے تمہارے خاندان سے کوئی فیور لوں یہ اخلاقی لحاظ سے اچھی بات نہیں ہے ساری مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں جولیانا نے آزادگی سے اسے دیکھا میشا نے مسکراتے ہوئے سر جھکایا اور ایک صفحے پہ کچھ انڈر لائن کرنے لگی وہ دونوں ڈائننگ ہال میں اب تنہا رہ گئی تھی کیا ساری مائیں بہادر ہوتی ہیں وہ آہستہ سے بولی تو میشا نے چونک کے اسے دیکھا پھر اس کے چہرے پہ فکر مندی پھیلی او سویٹی کوئی کتنا بھی مضبوط ہو اسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تمہاری ماما بھی اسی کا شکار ہوئی تھی مت سوچو اس بارے میں جو لیانا نے پلکے جھپکتے ہوئے اسے دیکھا آواز مزید دھیم کی آپ کو کیا لگتا ہے تالیہ مراد نے میری ماما کو مارا ہوگا میشا نے گہری سانس لی آج وہ شہد رنگ بالوں کو جوڑے میں باندھے ہوئے تھی اور ایک گھنگریالی لٹ گالوں پہ جھول رہی تھی سوئٹی ہمیں نہیں معلوم کس کی کیا اسٹوری ہے جس نے بھی ایسا کیا ہو اس کو سزا ضرور ملے گی اور تم فکر نہ کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تمہارے ڈیڈ ہے نا تمہاری حفاظت کے لیے وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی اسے واقعی یہ لگا تھا کہ جلیاانہ ایک قاتل کے آنے سے خوف زدہ ہے مگر جولیا نے لپ کاٹے اور چہرہ اس کے قریب کیا پھر سرگوشی میں بولی کیا میں آپ کو ایک سیکرٹ بتا سکتی ہوں میشرا دم سادے رہ گئی کچھ تھا اس کے انداز میں جو اسے چونکا گیا تھا تالیا نے میری ماما کو نہیں مارا تھا میشا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے تمہیں کیسے پتا دو سال پہلے جب مجھے ان چیزوں کی بہتر سمجھ آنے لگی تو میں نے ماما کی کیس فائلس پڑھنا شروع کی پولیس رپورٹ کے مطابق زہر کیک کی آئسنگ میں تھا یعنی اس سے چھڑکا گیا تھا جولی تم ان باتوں میں نہ الجھو عدالت آپ مجھے کیا سمجھتی ہیں میں مرڈر مسٹریز دیکھتی ہوں مجھے ان سب باتوں کی سمجھ آتی ہے میری بات سنیں مجھے ڈیڈ کی طرح خاموش نہ کرائیں وہ کیک بے شک تالیاں بھیجتی تھی ماما یہی کہتی تھی لیکن مجھے یاد ہے وہ چاکلیٹ کیکس تھے ان پہ آئسنگ نہیں ہوتی تھی میں نے دو دفعہ خود کیک وصول کرتے دیکھا تھا ماما کو لیکن بعد میں جب ماما کیک فریج میں رکھ دیتی تھی ڈیڈ کے لیے تو ان پہ آئسنگ ہوتی تھی اس کی گلابی پڑتی آنکھوں میں آنسو آ گئے مجھے نہیں پتا وہ آئسنگ کون چھڑکتا تھا لیکن اگر زہر آئسنگ میں تھا تو وہ تالیا نہیں چھڑکتی تھی میشا دھک سے رہ گئی بالکل گنگ اور ششدر اس وقت شاید مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی لیکن جب میرے ذہن نے کڑیاں جوڑی تو مجھے سب کچھ پھر سے یاد آنے لگا میں نے ڈیڈ کو بتایا تھا انہوں نے کیا کہا انہوں نے مجھے چپ رہنے کو کہا وہ شاید پہلے سے جانتے تھے سب یعنی تالیا نے یہ قتل نہیں کیا تھا وہ گنگ رہ گئی او گاڈ اور تمہارے ڈیڈ نے کچھ نہیں کیا وہ لڑکی چھ سال تک پولیس سے جرم کی وجہ سے چھپتی رہی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا اس نے ماتھے کو چھوا او بے چاری تالیا پھر اس نے جولیانا کا چہرہ دیکھا تو فوراً خود کو سنبھالا دیکھو جو ہو گیا سو ہو گیا یہ وقت ان باتوں پر غور کرنے کا نہیں ہے تم ایگزام دے کر آؤ پھر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے نرمی سے اسے پچکارتے ہوئے بولی البتہ اس کی آنکھوں میں واضح اضطراب نظر آتا تھا جو لیانا نے اداسی سے کتاب پہ سر جھکا دیا میشا کا ایک ہاتھ ابھی تک سینے پہ تھا یہ سب کچھ نہایت غیر متوقع تھا اسے کیا کرنا چاہیے احمد نظام کا آفس بہت بڑا نہ تھا اس میں فائلوں اور کتابوں کے ڈھیر لگے تھے آفس کی حالت دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک ہائی پروفائل کیس میں کیوں دلچسپی رکھتے تھے اس وقت وہاں کافی کی مہک پھیلی تھی تین بھاپ اڑاتے کپ میز پہ رکھے تھے ایک طرف احمد نظام خود بیٹھے تھے اور ان کے سامنے تالیا اور ایڈم کرسیوں پہ براجمان تھے آج وہ سفید اور سیاہ اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس تھی ماتھے پہ بینڈیج تھا اور گال کے زخم پہ مرہم لگا تھا آنکھ کا نیل میک اپ سے ہلکا کر رکھا تھا آپ کو یہ چوٹ کیسے آئی ایڈم نے اپنا کپ اٹھاتے ہوئے اس کے ماتھے کی طرف اشارہ کیا اس سوال پہ تالیہ نے برا مان کے اسے دیکھا آپ بات بدل رہی ہیں میں کہہ رہی ہوں کہ اسرا نے خود اپنے ساتھ کیا تھا اور میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس پہ یقین نہیں کرے گا اگر آپ یہ بات لوگوں کے سامنے دہراتی رہیں گی تو آپ ولن لگیں گی عوام بالخصوص اسرا کے بچے آپ کو معاف نہیں کریں گے وہ تبصرہ کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا اسرا کے بچے وہ خاموش ہو گئی ان کو وہ فراموش کر گئی تھی وہ اس سارے معاملے کے معصوم ترین متاثرین تھے اوکے میں کسی کو نہیں کہوں گی مگر میں آپ کے سامنے تو کہہ سکتی ہوں نا ٹھیک ہے تالیہ احمد نظام نے مداخلت کی مان لیا کہ اسرا نے خودکشی کی تھی لیکن ہمیں یہ بات ثابت کرنی پڑے گی میرے پاس ایلی بائی ہے جب کیک آنا شروع ہوئے تو میں مصر میں تھی کیک آپ کے کریڈٹ کارڈ پہ آرڈر کیے گئے تھے آپ یہ کام دنیا میں کہیں سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں ایڈم نے گھون بھرتے ہوئے پھر سے تب کیا اور میں مصر میں بیٹھ کے کیک میں زہر کیسے ملا سکتی ہوں چھ سال پہلے اگر آپ فرار نہ ہوتی تو یہ بات ثابت کرنا آسان تھا احمد نظام نے مداخلت کی میں فرار تھوڑی ہوئی تھی میں اغوا ہوئی تھی بالوں کو جھٹکا دیا اور کندھے اچکائے ایڈم زور سے ہنسا پھر چہرہ سنجیدہ بنایا اور موبائل پہ بٹن دبانے لگا تالیہ نے برا مان کے اسے دیکھا اس میں اتنا فنی کیا ہے مس مراد آپ کی اغوا والی کہانی بہت کمزور ہے آپ تھوڑا وقت صرف کر کے اس سے بہتر کہانی بنا سکتی آپ تھوڑا وقت صرف کر کے میرے سوال کا جواب دیں میں مصر میں بیٹھ کے کیسے کیک میں زہر ملا سکتی ہوں اسرا کی موت والے دن آپ کیل میں تھیں اس سے پہلے جو کیکس آپ نے بھیجے ان میں زہر یقیناً آپ کا کوئی ساتھی ملاتا ہوگا اس دفعہ سے یہی نکتہ لائے گا تالیہ نے کپ نیچے رکھا اور تیزی سے بولی اور یہی میں کہہ رہی ہوں اسرا کا کوئی ساتھی ضرور ہوگا کوئی ایسا ساتھی جس نے آپ کا کارڈ نمبر حاصل کر لیا ہوگا ایڈم بھی ایک دم موبائل رکھ کے سیدھا ہو کے بیٹھا اس نے ہی بیکری پہ آرڈر دیا ہوگا اس نے ہی اسرا کو آج نکل کر دیا ہوگا اسرا سے کیک پہ خود چھڑکتی ہوں گی وہ قدرے جوش سے کہہ رہا تھا کہانی اچھی جا رہی ہے بھلے سچ ہو یا نہ ہو مسئلہ یہ ہے کہ احمد نظام کھنکارے وہ بیکریاں بند ہو چکی ہے مگر اس زمانے میں تفتیش کے دوران جو آئی پی لوکیشن ملی تھی جہاں سے تالیہ کا کارڈ استعمال کیا گیا تھا وہ پراکسی لوکیشن تھی یعنی یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ لوکیشن ملیشیا کی تھی یا باہر کی کسی ملک کی اور کسی نے اس پراکسی کو بے نقاب کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی ایڈم مسکرا کے بولا مجھے اس آئی پی کی تفصیلات دیں میں ایک سائبر انویسٹیگیشن ایجنسی سے بات کرتا ہوں وہ شاید اصل لوکیشن ٹریس کر سکیں یعنی جس شخص نے میرا کارڈ استعمال کیا ہے اس کی لوکیشن معلوم ہو سکے گی پھر اس کا چہرہ بجھا کیا معلوم اب وہ وہاں رہتا ہی نہ ہو چھ سال میں تو دنیا بدل جاتی ہے اور کیا پتہ اس نے یہ کام کسی انٹرنیٹ کیفے سے کیا ہوگا اسرا نے اتنا کچا کام تو نہیں کیا میں نفری میں سر ہلاتی کہہ رہی تھی ایڈم نے غور سے اسے دیکھا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اسرا نے ایسا کیا تھا کیا ان کی کسی بات سے آپ کو لگا وہ رکی اور گھور کے اسے دیکھا کاش کہ آپ کو کچھ یاد ہوتا خیر اسرا اور میرے تعلقات اس وقت تک بہت خراب ہو چکے تھے اس لیے بعد میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام اسرا کا ہی ہے کب آپ کے اسرا سے تعلقات کب خراب ہوئے تھے قتل سے ایک دو ماہ پہلے سے ایک منٹ کیک کب سے آنے لگے تھے ایڈم نے ایک فائل اٹھائی اور تاریخ پڑھی کیک بھیجنے سے پہلے کسی دن کچھ ہوا ہوگا جو اسرا نے اتنا بڑا فیصلہ کیا آپ کو اپنا اور ان کا کوئی شدید جھگڑا یاد ہے جس کے بعد انہوں نے زندگی اور آپ دونوں سے نفرت محسوس کی ہو پارٹی ایک پارٹی میں تالیہ نے کرب سے آنکھیں بند کی جب میں نے اسرا کو بتایا تھا کہ وہ فاتح کی پہلی اس نے اگلے الفاظ دبا لیے مگر اسے یاد آ چکا تھا وہ آتش بازی والی پارٹی جب اسرا نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا تھا تاریخ یاد ہے آپ کو چھ سال گزر چکے ہیں اس لیے او میرے لیے وہ تین ماہ پہلے کی بات ہے ایڈم صاحب اس نے موبائل اٹھایا اور تیزی سے بٹن دبانے لگی پھر اسکرین اس کے سامنے کی یہ میرا اس وقت کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے میں نے اس شادی کی تصویر ٹویٹ کی تھی ایڈم نے جھک کے تاریخ پڑھی یہ کیک آنے سے ایک ہفتہ پہلے کی تاریخ ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے ایڈم صاحب احمد نظام نے غور سے اسے لکھا اس پارٹی سے لے کر پہلے کیک کے آنے تک اسرا محمود نے کیا کیا تھا ہمیں اسرا کے ہر اسٹیپ کو ری ٹریس کرنا ہے ان کے کریڈٹ کارڈ کا bill bank account details phone record آپ کو وہ سب نکلوانا ہوگا اگر اسرا نے خودکشی کی تھی تو اس کا پلان انہوں نے انہی سات دنوں میں بنایا ہوگا اور اگر اسرا نے کیش ادا کیا ہو اگر انہوں نے کسی دوسرے نمبر سے بات کی ہو اگر تالیہ کے تاثرات دیکھ کے وہ خاموش اور ہلایا میں ریکارڈ نکلواتا ہوں وہ فون اٹھا کے باہر نکل گئے آفس میں خاموشی چھا گئی پھر ایڈم کھنکارا اور قدرے بے نیازی سے بولا مس مراد یہ سب اس پہ منحصر ہے کہ اسرا نے خودکشی کی تھی اگر ایسا نہ ہو تو ہم آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے تالیہ نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا آپ کی رائٹنگ کیسی جا رہی ہے وہ اس سوال پہ حیران ہوا بہت اچھی کیوں آپ نے کافی عرصے سے کوئی کتاب نہیں لکھی آپ نے کتاب کے بارے میں معلومات بھی نہیں دے رہے فین سمجھ رہے ہیں کہ آپ سرپرائز دیں گے لیکن جس خوشی سے آپ نے تالیہ مراد کی کتاب لکھنے کی خبر کو عام کیا ہے مجھے لگتا ہے آپ رائٹرز بلاک کا شکار ہیں آپ کوئی دوسری کتاب لکھ ہی نہیں رہے تھے یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے اس نے پہلو بدلا یعنی آپ مان رہے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ لاحق ہے وہ کرسی کا رخ اس کی طرف مڑے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے اس کی آنکھوں میں جھانک کے کہہ رہی تھی ایڈم نے پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا مس مراد کتنا اچھا ہو ہم ایک دوسرے کی ذاتی زندگیوں میں مداخلت نہ کریں میں انسپریشن سے لکھتا ہوں اور آپ ناول کیوں نہیں لکھتے ایڈم بولتے بولتے رکا میں فکشن رائٹر نہیں ہوں آپ کا ذہن ایک ہی طرح کی سیاسی چیزیں لکھ کے بور ہو چکا ہے آپ کو چینج چاہیے وہ چپ ہو گیا پھر قدرے بے چینی سے پہلو بدلا میرا نہیں خیال کہ میں اچھا فکشن لکھ سکتا ہوں تو برا فکشن لکھیں کم از کم قلم کی رکاوٹ تو ختم ہوگی اچھا اور کس موضوع پہ لکھنا چاہیے مجھے یہ بھی بتا دیں انداز میں ہلکا سا تنس تھا اپنے ارد گرد سے انسپریشن ڈھونڈے آپ کی والدہ ایک زمانے میں چوزے رکھتی تھی اب بھی رکھتی ہیں ہاں مگر وہ تمام عرصہ جس میں میں آپ کی زندگی کا حصہ تھی چوزوں کا ایک گروہ ان کے پاس تھا وہ میرے سامنے بڑا ہوا اور پھر میری ہی وجہ سے وہ کھو گیا آپ کی والدہ کو اس بات کا شدید صدمہ ہوا تھا آپ ان کی زندگی پہ بھی کتاب لکھ سکتے ہیں ہمارے چوزے آپ کی وجہ سے کھوئے تھے انٹرسٹنگ وہ محظوظ انداز میں مسکرایا سوچوں گا کسی کام کو کرنے کا بہترین وقت ابھی ہوتا ہے ایڈم صاحب یہ وقت تین سوالوں میں سے ایک کا جواب ہے اگر آپ ابھی فیصلہ کر لیں تو کیا معلوم کوئی معجزہ ہو جائے مثلا مثلا آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی یاداشت واپس مل جائے وہ پورے سرار انداز میں مسکرائی آپ کی جڑی بوٹیوں والی کہانی اغوا والی کہانی سے بہتر تھی وہ جھجری لے کر پھر سے اپنے فون کو دیکھنے لگا وہ پہلے والا ایڈم جیسا نہیں تھا ہر وقت مصروف فون اور کام میں لگا بے نیاز تھا سلیبریٹی میشا تاج کی نمائش کب ہے یاد ہے آپ نے مجھے وہاں لے کر جانا تھا ایڈم کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے اب کیوں آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ کی پی ایم سے ملاقات طے ہو گئی ہے تالیہ کے ہیں تالیہ کی مرضی اس نے کندھے اچکایا اپنا موبائل اٹھا لیا ایڈم الجھ کے سے دیکھنے لگا میں نے آپ کو اتنا عرصہ ماضی میں برداشت کیسے کیا تھا وہ جل کے بولا تو وہ مبہم سا مسکرا دی نظریں اسکرین پہ تھی اور انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھی سیری پردھانا کے سب سے باہر سوکھ دفتر کے بھوری لکڑی سے بنے درخت کافی اونچے تھے ایشا ان کے سامنے کھڑی انہیں گردن اٹھائے مسور سی ہو کے دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے پرنسپل سیکرٹری کھنکارا وہ چونک کے مڑی اب آپ اندر جا سکتی ہیں لیکن آپ کے پاس وقت کم ہوگا انہوں نے بہت مشکل سے آپ کے لیے وقت نکالا ہے وہ انٹر کام کان سے لگائے کہہ رہا تھا ابرو سے آگے جانے کا اشارہ کیا فاتح اپنی کرسی پہ براجمان تھا چند فائل اور لیپ ٹاپ سامنے کھلا رکھا تھا آج تین کونوں تک موڑے ٹائی ڈھیلی کیے وہ منتظر سا اس کو دیکھ رہا تھا آئیے مسز میشا اس کو آتے دیکھ کے وہ احتراماً کرسی سے اٹھا آپ کے ٹیکس نے مجھے پریشان کر دیا تھا آپ اتنی ایمرجنسی میں ملنا کیوں چاہتی تھی خیریت کیا جولیانا ٹھیک ہے جی وہ ٹھیک ہے وہ بیٹھ گئی تو فاتح نے انگلیاں باہم پھنسائے آگے کو جھک کے اسے فکر مندی سے دیکھا پھر میں نے جولیانا صاحب کا نمبر یہ کہہ کے مانگا تھا کہ ایک ذاتی کام کے سلسلے میں ملنا چاہتی ہوں لیکن دراصل میں جولیانا کے لیے ملنا چاہتی ہوں آپ کے پاس میرے لیے کتنا وقت ہے فاتح نے کسی لحاظ اور مروت کے بغیر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی چھ منٹ پھر میں مدعے پہ آتی ہوں داتو سری وہ جی کڑا کے بولی شہد رنگ بال کانوں کے پیچھے اٹھتے تھے اور سرخ یا کود سے مزین ٹاپس دمک رہے تھے ہلکے میک اپ سے مزین چہرہ فکر مند لگتا تھا جولیانا نے مجھے بتایا ہے کہ جن کیک سے مسز اسٹرا کی موت واقع ہوئی تھی ان پہ کسی قسم کی آئسنگ نہیں ہوتی تھی آخری کیک جو پولیس کے ہاتھ لگا تھا اس پہ کی آئسنگ تھی لیکن جو کیک تالیاں بھیجتی تھی وہ سادہ چاکلیٹ کیک ہوتے تھے جولی نے خود ان کو دو تین دفعہ آتے دیکھا تھا میں شرلاک لاک اس نہیں بننا چاہ رہی لیکن اس کا مطلب ہے کہ تالیہ مراد کے بھیجے کیک سہر سے پاک تھے پاتے پیچھے کو ہو کے بیٹھا اور پتلیاں سکوڑے غور سے دیکھے گیا جولیانا پہ اس بات کا بہت بوجھ ہے میں صرف یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر جولی نے یہ بات آپ کو بتائی تھی تو آپ یہ بات پروسیکیوٹر کو بتا سکتے تھے جولیانا کا بیان تالیہ مراد کو بری کرنے کے لیے کافی تھا پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا وہ بے گناہ لڑکی اتنے سال پولیس سے چھپتی رہی اس کی تو زندگی برباد ہو گئی فاتح نے انٹر کام اٹھایا اور بولا مجھے دس منٹ مزید لگ جائیں گے میٹنگ میں شامل افراد سے کہو کہ وہ میرا انتظار کریں پھر ریسیور رکھا اور اس کو اسی سنجیدگی سے دیکھ کے بولا آپ نے ویمپائر ڈیزیز کا نام سنا ہے مسز مشرا وہ اس غیر متوقع سوال پہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی نہیں سر یہ بیماری جن لوگوں کو لاحق ہوتی ہے وہ شدید فوٹو سینسٹیو ہوتے ہیں روشنی ان کے لیے خطرناک ہوتی ہے وہ دن میں باہر نہیں نکلتے اندھیروں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں اگر دھوپ یا روشنی ان پہ پڑ جائے تو ان کی جلد جلنے لگتی ہے جیسے غیر مرئی کہانیوں میں ویمپائرز ہوا کرتے تھے ایسے ہی کچھ انسان روشنی سے خوفزدہ ہوتے ہیں جو لیانا بھی ان میں سے ایک ہے وہ اندھیروں میں رہنے کی عادی ہے میں اس کو دھوپ میں کیسے کھڑا کر سکتا ہوں وہ دم سادے سن رہی تھی اور وہ کہے جا رہا تھا اس نے مجھے قریباً یہ بات دو سال پہلے بتائی تھی اگر میں اسے پروسیکیوشن کے سامنے لے جاؤں تو رپورٹر میری بیٹی کا میڈیا ٹرائل کریں گے وہ ایک چودہ سالہ بچی کو گواہی چھپانے کے لیے کوپ کریں گے وہ ہر جگہ اس کا نام دیں گے اس کو ملزم ٹھہرائیں گے صرف میں جانتا ہوں کہ جولیانا اسرا کی موت کے بعد کتنی مشکل سے زندگی کی طرف لوٹی ہے وہ اینٹی سوشل بلکہ سوشیوپیتھ بن چکی ہے آپ بھی واقف ہیں اس بات سے کہ وہ ابھی تک کتنی کم اعتماد اور ڈری سہمی لڑکی ہے میں اس کا باپ ہوں مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے آئی ایم سوری لیکن میں نے اس زاویے سے نہیں سوچا تھا میں اسے آپ سے زیادہ جانتا ہوں مسز میشا وہ اس معاملے کو نہیں ہینڈل کر سکے گی اور اس کی گواہی تالیا کو بری نہیں کروا سکتی کیونکہ جو کہ ایک پولیس کے ہاتھ لگا تھا اس میں آرسنک تھا اور وہ تالیہ کے نام سے ہی بھیجا گیا تھا آپ کی ساری باتیں درست ہیں لیکن تالیا مراد کا کیا وہ بیچاری تو بے قصور تھی وہ دکھ سے کہہ رہی تھی آپ تالیہ کو نہیں جانتی میں جانتا ہوں تالیہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے اس نے یہ جرم نہیں کیا تھا میں نے تب بھی اس سے کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں مجھے یقین ہے وہ اس میس سے نکل آئے گی وہ تالیہ ہے وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر لے گی کوٹ کھڑا ہوا تو وہ بھی فوراً سے اٹھی آپ کا دوسرا کام کیا تھا وہ کچھ نہیں میرا ایکس ہسبینڈ اس نے سر جھٹکا میرے پی ایس کے پاس ایک تحریری درخواست چھوڑ جائیں وہ آپ کا مسئلہ حل کروا دے گا اس نے کوٹ پہنتے ہوئے تاکید کی تو مشرا نے سر نفی میں ہلایا نہیں سر مجھے شکایت نہیں کرنی وہ میری بیٹی کا باپ ہے اور میں اپنی بیٹی کو ہرٹ نہیں کر سکتی آپ یہ بات مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں میں نمائش پہ آپ کا انتظار کروں گی پھر سر جھکا کے تعظیم پیش کیا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی اس کے باہر نکلتے ہی تین چار افراد اندر آ گئے میشا نے مڑ کے دیکھا اب وہ ان افراد سے بات کرتا ہوا باہر آ رہا تھا اس آدمی کے پاس ضائع کرنے کے لیے ایک منٹ بھی نہیں تھا سرما کی دھوپ سارے بازار پہ پھیلی تھی صاف ستھری سی سڑک کے دونوں اطراف دکانوں کی کتاریں تھیں اور ان کے آگے چھجے ڈال کی کرسیاں میزیں بچھائی گئی تھیں فرانسیسی طرز کا یہ بازار مختلف رنگوں کے پھولوں سے مزین تھا وہ ٹیکسی سے اتری اور سن گلاسز ماتھے کے اوپر چڑھائے سیاہ شیشے آنکھوں کے سامنے سے ہٹے تو بازار کے خوشنما پھولوں کے قدرتی رنگ دکھائی دینے لگے فضا اتنی معطر تھی کہ تالیا کے اندر تک تازگی اترتی گئی اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کھینچی پھر احساس ہوا کہ کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ ایڈم تھا سفید شرٹ پہ سیاہ کوٹ پہنے وہ سن گلاسز لگائے ہوئے تھا اسے دیکھ کے گلاسز اتاریاں اور کلائی پہ بندھی گھڑی اسے دکھائی آپ مقررہ وقت سے پندرہ منٹ لیٹ ہے مہربان ہے وہ مسکرا کے کہتی آگے بڑھ گئی اس نے سرخ و سفید پھولدار لمبی فراک پہن رکھی تھی کندھے سے سنہری چین والا پرس لٹک رہا تھا اور سر پہ سفید ہیڈ ترچا کر کے رکھا تھا وہ پھولوں کے بازار میں کسی سرخ و سفید پھول کی مانند دکھ رہی تھی تو میرا کریڈٹ کارڈ یہاں سے استعمال کیا گیا تھا دونوں اسٹریٹ کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے تو نے نے پوچھا میرے انویسٹیگیٹر اس سرور کو انماسک کر لیا ہے آپ کا کارڈ چھ جگہوں سے استعمال کیا گیا تھا میں پانچ جگہوں کا دورہ کر چکا ہوں سوائے ساخری جگہ کے وہ چلتے ہوئے بتا رہا تھا وہ جو بھی تھا کسی کافی شاپ میں بیٹھ کے آپ کے کارڈ کے ذریعے کیک آرڈر کرتا تھا دو جگہوں پہ کافی شاپس آج بھی موجود تھیں تین جگہوں پہ کسی زمانے میں کافی شاپس ہوا کرتی تھی اب وہاں کوئی اور دکان تھی یا کوئی ریسٹورینٹ مختصر یہ کہ کسی کے پاس چھ سال پرانے سی سی ٹی وی ریکارڈ نہیں تھے نہ مجھے کوئی ایک ایسا شخص ملا جو چھ سال سے وہاں کام کر رہا ہو یعنی ہمارے ہاتھ کوئی سرا نہیں آیا نہیں آخری جگہ ٹرائی کر لیتے ہیں سامنے والی ان شاپس میں سے کوئی ایک شاپ ہے جہاں ہمیں جانا ہے وہاں ایک کافی شاپ وسط میں نظر آ رہی تھی ان کے قدم اسی جانب اٹھنے لگے کیا کوئی ایسی چیز ہے جو ان شاپس میں مشترک ہو نہیں تمام شاپس مختلف ناموں اور برینڈز کی تھیں وہ قدرے مایوس لگتا تھا پھر چہرہ موڑ کے اسے دیکھا اور پوچھنے لگا اسرا کے فون اور بینک ریکارڈز نکلوائے تھے احمد نظام صاحب نے ان کا کیا بنا ایک بھی پیمنٹ مشکوک نہیں ہے نہ نے ان سات دنوں میں کوئی بھاری رقم نکلوائی نہ رقم کسی کو بھیجی بلکہ ان دنوں میں اسرا نے کوئی خاص شاپنگ بھی نہیں کی ایڈم رکا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا پھر سنجیدگی سے پوچھا اگر اس آخری شاپ سے بھی کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ تو ملے گا تالے عموماً آخری چابی سے ہی کھلتے ہیں وہ زور دے کر بولی اور آگے بڑھ گئی کیا یہ شاپ چھ سال پہلے یہاں موجود تھی کچھ دیر بعد وہ دونوں کافی شاپ کے کاؤنٹر پہ کھڑے پوچھ رہے تھے ریسیپشنسٹ جواب میں ان کو بتانے لگا کہ یہ شاپ گو کے دو دفعہ اس کی ملکیت بدلی ہے ملکیت کے ساتھ عملہ بھی بدلا ہے وہ قریب ڈیڑھ برس سے کام کر رہا ہے یہاں اور پچھلے عملے کے بارے میں سے کوئی معلومات نہیں ہے تالیہ کنکیوں سے دیکھ سکتی تھی کہ ارد گرد دو ویٹرز میں کھلبلی مچ گئی تھی وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے دھیمی سرگوشیاں کر رہے تھے چھ سال گزر گئے اور دنیا نہیں بدلی آج بھی سیلیبریٹیز کو دیکھ کے لوگوں میں خوشی اور جوش کی لہر دوڑ جانا لازم تھا یہ میرا کارڈ رکھ کچھ بھی یاد آئے تو مجھے کال کر لیجیے گا ایڈم نے آخر میں اپنا کارڈ اسے تھمایا اور تالیا کو دیکھ کے کندھے اچکائے وہ قدرے خاموش اور اداس لگتی تھی وہ دونوں باہر آئے اور سرڑک کنارے بچھی کرسیوں پہ بیٹھ گئے ایڈم نے ویٹر کو اشارہ کر کے ایک چائے لانے کو کہا اور پھر سنجیدگی سے اسے دیکھا کم از کم آپ یہ تو ثابت کر سکتی ہیں کہ یہ آرڈر ملیشیا سے کیا گیا جبکہ آپ مصر میں تھیں آپ کے خیال میں مجھے اپنی بے گناہی صرف کورٹ میں ثابت کرنی ہے وہ نظریں اس پہ مرکوز کی ایک دم تلخی سے بولی مجھے ٹھوس ثبوت چاہیے یہاں سب مجھے مجرم سمجھتے ہیں مجھے لوگوں کی نظروں میں بری ہونا ہے قانون کی فائلوں میں نہیں اس نے بازو سینے پہ لپیٹ لیا اور نروٹھے انداز میں سڑک کو دیکھنے لگی مجھے پورا یقین تھا کہ آخری شاپ سے کچھ نہ کچھ ملے گا کیا کی کوئی کوئی بیسٹ فرینڈ تھی یا ایسا دوست جس سے وہ سب شیئر کرتی ہو وہ سوچ سوچ کے کہہ رہا تھا معلوم کیا جا سکتا ہے ویسے مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے لیے بہت وقت نکال رہے ہیں وہ اسے دیکھ کے اداسی سے مسکرائی اس کی دو وجوہات ہیں آپ کی وجہ سے میں ایک پوٹینشیل بیسٹ سیلر لکھنے جا رہا ہوں اور آپ میری زندگی کے کھوئے چھ ماہ کی کہانی جانتی ہیں میں آپ کی مدد کروں گا تو آپ میری مدد کریں گی وہ اسی اجنبی انداز میں مسکرا کے بولا پھر گھڑی دیکھی شام کو نمائش پہ جانا ہے میں آپ کو پک کر لوں گا ابھی مجھے کچھ کام ہے وہ اٹھتے ہوئے بولا تالیا نے نظریں اٹھا کے مسکرا کے اسے دیکھا آپ فکشن نہ لکھیں بلکہ کوئی بھی فیصلہ وقت پہ نہ کرے ہے وہ کیوں وہ تعجب سے اسے دیکھ کے بولا کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی کھوئی ہوئی یاداشت واپس آئے کچھ چیزوں کا بھول جانا ہی اچھا ہوتا ہے میں خوش ہوں ایڈم کہ آپ وہ سب بھول گئے اس لیے وقت کے سوالوں کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں ایڈم نے سر کو اس بات میں خم دیا جڑی بوٹیاں وٹ ایور اور کچھ بڑبڑا کے آگے بڑھ گیا وہ پھولوں سے بھرے بازار میں تنہا بیٹھی چائے کا انتظار کرنے لگی اسے آج وان فاتح سے ملنے وہیں جانا تھا جہاں برسوں پہلے بطور تالیا مراد اس سے پہلی دفعہ ملی تھی آرٹ گیلری کی سفید مرمری دیواروں پہ دور دور تک فریم ساویزہ نظر آ رہے تھے جتنے فرش پہ مہمان ٹولیوں کی صورت بکھرے تھے لوگ بہت زیادہ نہیں تھے میشا نے اسے محدود اور پرائیویٹ سا رکھا تھا جولیانا کی خواہش پہ اس نے اس نمائش کو اسرا کی پرانی گیلری میں منعقد کیا تھا خود وہ لمبی میکسی میں ملبوس تھی جو سامنے سے سنہری اور پشت سے گہری نیلی تھی گیلری کی سجاوٹ بھی انہی دو رنگوں کے امتزاج میں کی گئی تھی میشا کے شہد رنگ بالوں کے ساتھ نیلے نگینوں والے ٹاپس بھی گویا سجاوٹ کا حصہ لگتے تھے وہ مسکرا مسکرا کے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی ابھی پردھان منتری کی آمد نہیں ہوئی تھی وہ کچھ دوستوں کو اپنے ایک فوٹوگراف کے بارے میں مسکرا کے کچھ بتا رہی تھی جب اس کی نظر پیچھے ایک نوارت پہ پڑی میشا کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت در آئی وہ معذرت کر کے فوراً اس طرف آئی Adam bin Muhammad what is surprise Adam جو تنہا کھڑا ایک فریم کو دیکھ رہا تھا آواز پہ اس کی طرف پلٹا اور مسکرایا وہ سفید شرٹ پہ سیاہ ڈنر جیکٹ پہنے ہمیشہ کی طرح تازہ دم اور خوش پاش لگ رہا تھا ایک دوست نے آپ کی پارٹی کا دعوت نامہ دیا تھا سوچا چکر لگا دوں شاید کوئی انسپریشن مل جائے وہ سادگی سے کندھے اچکا کے بولا مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے میں نے آپ کی تمام کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور کوشش کرتی ہوں کہ آپ کا شو بھی باقاعدگی سے دیکھا کروں مجھے معلوم ہوتا آپ آ رہے ہیں تو میں آپ کی بک لے آتی ہوں آٹوگراف کے لیے وہ اسے دیکھ کے جیسے بہت خوش ہوئی تھی ارے نہیں یہ آپ کی پارٹی ہے آج کی سیلیبریٹی آپ ہے ایڈم نے مصنوعی آجزی سے سر کو خم دیا اچھا آپ آگے آئے نا میں آپ کو اپنا کام دکھاتی ہوں میں دراصل اپنی پلس ون کا انتظار کر رہا ہوں جو ابھی تک نہیں پہنچی اس نے کہنے کے ساتھ متلاشی نظروں سے داخلی گزرگاہ کو دیکھا میشا مسکرا کے آگے بڑھنے لگی تو وہ جلدی سے بولا مسز میشا کیا ہم پہلے مل چکے ہیں میں اور آپ وہ ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی نہیں تو آر یو شور کیونکہ میری ایک دفعہ کچھ مہینوں کے لیے یاداشت کھو گئی تھی دو ہزار سولہ کی بات ہے کیا ہم کبھی اس دوران ملے تھے نہیں دو ہزار سولہ میں تو میں امریکہ میں ہوتی تھی اور اگر میں آپ سے ملی ہوتی تو مجھے ضرور یاد ہوتا سیلیبریٹی سے ملاقات کی تمام جزیات انسان کو یاد ہوتی ہیں اور تالیہ مراد آپ ان سے ملی ہیں کبھی تالیہ مراد نہیں اس نے الجھن سے دائیں بائیں گردن ہلائی پھر ایڈم کے پیچھے کسی کو دیکھ کے آنکھیں تعجب سے پھیلی اوہ تالیا مراد آپ کی پلس ون ہے ایڈم مڑا تو وہ سامنے سے چلی آ رہی تھی تالیہ مراد میشا نے ابرو چکا کے گہری سانس لی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے تالیا ایڈم کے قریب آئی اسے سلام کیا تاخیر کے لیے معذرت کی پھر میشا کو دیکھا تو لالمی سے ایڈم کو اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو یہ کون ہے ایڈم اس انداز پہ گڑبڑ آ گیا یہ وہ آرٹسٹ جن کی نمائش پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں تالیہ نے لائلمی سے معذرت کرتے ہوئے کندھے اچکائے سوری میں آپ سے واقف نہیں تھی اس شہر سے عرصہ دراز سے لا تعلق رہی ہوں سو نئے آرٹسٹ کے بارے میں کوئی خبر نہیں میں آپ کا کام ضرور دیکھوں گی مشرا مسکرا کے اس کا شکریہ ادا کرتی آگے بڑھ گئی تالیہ اسے دور جاتے دیکھتی رہی پھر چہرہ موڑا تو دیکھا ایڈم اس سے پتلیاں سکوڑے گھو رہا تھا نہ وہ آپ کو جانتی ہے نہ آپ آپ آپ اسے اسے تو نے مجھے کیوں کہا کہ جانتی اور آپ نے میرا یقین کر لیا یاد رہے میں کون ومن ہوں وہ مسکرا کے گردن موڑ موڑ کے اطراف میں دیکھنے لگی ایڈم نے اجنبے سے اسے دیکھا میں آپ کو سمجھ نہیں پا رہا گڈ اب آپ کی کہانی مزید دلچسپ ہو جائے گی وہ گردن موڑ کے ایک فوٹو فریم کو دیکھ رہی تھی اس میں خوبصورت سے آگ گھوڑا گھاس چڑھتا نظر آ رہا تھا یعنی آپ اس کو نہیں جانتی تھی آپ نے یہ صرف اس لیے کہا تاکہ میں آپ کو پارٹی میں ساتھ لے جاؤں میں ویسے بھی لے جاتا آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی تبھی محفل میں نامحسوسی ہلچل مچی کچھ لوگ سر جوڑے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنے لگے تبھی سوٹ والے افراد اندر آئے اور ارد گرد بکھر گئے وہ مختلف آلوں کی مدد سے گیلری کو سائپ کر رہے تھے چند لمحے گزرے جب انہوں نے وائرلیس سے باہر والوں کو کلیئر کی خبر دی ہلچل بڑھ گئی لوگ دروازے سے رستہ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے پتا ہے میں یہاں کیوں آنا چاہتی تھی وہ دونوں ہجوم سے ہٹ کے ایک دیوار کے ساتھ کھڑے دروازے کو دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم پہلی بار ملے تھے ہم میں تم فاتح اور اسرا وہ دروازے سے داخل ہوتے فاتح کو دیکھ کے بولی وہ ہنستے معمول لوگوں میں گھرا مسکرا کے اندر آ رہا تھا اشر اور جولیانا اس کے ہمراہ تھے نیشان کو خوش آمدید کہہ رہی تھی اسے جولیانا کے آنے کی بہت خوشی تھی اسی گیلری میں ہاں یہ اسرا کی گیلری ہوا کرتی تھی گو کے اس سے دو تین دن پہلے بھی ہم ملے تھے میں تم فاتح اور اسرا تنگو کامل کے گھر لیکن تب تم لوگ ایک نکرانی سے مل رہے تھے اصل تالیہ مراد سے نہیں یعنی کہ سوشل لائف تالیہ سے نہیں ہماری اصل ملاقات اسی گیلری میں ہوئی تھی اسی لیے آپ یہاں آنا چاہتی تھی آپ وان پاتے سے اسی جگہ ملنا چاہتی تھی جہاں آپ پہلی دفعہ ان سے ملی تھی ہاؤ پوئٹک اب تم تالیہ مراد کو سمجھنے لگے ہو امید ہے کہ آپ کی کہانی اس سے زیادہ دلچسپ ثابت ہوگی اور میرا یہ سارا وقت ضائع نہیں جائے گا وہ بور نظر آتا تھا نے پلٹ کے غور سے اسے دیکھا میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہی ایڈم یا شاید آپ نے ابھی تک میرے خلاف دل سے بغض نہیں نکالا وہ چونکا مجھے آپ سے کس چیز کا بغض ہو سکتا ہے میری وجہ سے کچھ کھویا تھا آپ نے کیا اس نے ایڈم کی آنکھوں میں دیکھ کے وقفہ دیا آپ کے چوزے وہ میری وجہ سے کھوئے تھے نا ایڈم ہلکا سا ہنستیا اور گردن موڑ کے اس کی طرف دیکھنے لگا جہاں فاتح ربن کاٹ رہا تھا کیمروں کے فلیش کی چکا چاند میں وہ مسکراتے ہوئے اب میشا کی فوٹوگرافی پہ تبصرہ کر رہا تھا وہ دونوں خاموشی سے اس طرف دیکھتے رہے آپ کی جرت پہ حیرت ہے آواز پہ وہ دونوں اپنی ایڑیوں پہ گھومے تو دیکھا سامنے اشر کھڑا تھا گلاس اٹھائے تنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ زہر خند ہوا میرا خیال تھا آپ شرمندگی سے اپنے اپارٹمنٹ سے باہر نہیں نکل پائیں گی کیا آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ تالیا کی ہمت کوئی نہیں توڑ سکتا سیاہ لباس والی لڑکی مسکرائی تو اس کی آنکھوں میں چمک در آئی اشر نے تحقیر سے اسے دیکھا اور سرگوشی میں بولا تم میری بہن کی قاتل ہو میں اپنی بہن کا انتقام ضرور لوں گی وہ بہن جس کو بدنام کرنے کے لیے جعلی گھائل غزال بھیجی تھی آپ نے اسے آہم ایڈم کھنکارا آپ دونوں ایک ٹرائل میں گواہی دینے جا رہے ہیں آپ کو آپس میں بات نہیں کرنی چاہیے کیا میں اشر صاحب کا حال تک نہیں پوچھ سکتی وہ ابروچ کا کے مسکرائی آپ کا بازو کیسا ہے ویری فنی اشر نے تنفر سے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا مشروب کا آخری گھون بھر کے اس نے گلاس پرے رکھا ایک نظر دور مہمانوں میں گھرے فاتح اور میشا کو دیکھا پھر اپنے پی ایس کو اشارے سے بلایا احمد نظام تالیہ مراد کا وکیل اس سے میری بات کرا اس روز ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی وہ زیر لب مسکرا کے بولا ماورائے عدالت ساز باز میں اپنا ہی لطف تھا کچھ دیر بعد پی ایس ایس کے پاس آیا سر میں نے ان سے بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ کو کوئی فون نہیں کیا تھا عشر محمود ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا نظریں آہستہ سے تالیا کی طرف موڑی وہ دور ایڈم کے ساتھ کھڑی اس سے کچھ کہہ رہی تھی سیاہ لباس اور سرخ ایئرنگس والی لڑکی بالکل مطمئن اور پرسکون نظر آتی تھی آپ کا بازو کیسا ہے اشر تیزی سے موڑا اور ریسٹ روم کی طرف بڑھ گیا ایک باتھ روم کے اندر آ کے اس نے دروازہ بند کیا اور کوٹ اتار کے اسٹینڈ پہ لٹکایا پھر تیزی سے بائیں آستین اوپر چڑھائی بازو پہ سرخ سا نشان نظر آ رہا تھا جو دو تین دن اسے بار بار کھجانے پہ مجبور کر دیتا تھا جیسے کسی نے بے احتیاطی سے سرنج اندر گھسائی ہو اس نے چہرہ اٹھا کے آئینے میں خود کو دیکھا اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی پھر اس نے موبائل نکالا اور وہ ویڈیو کھولی جو اسے ایک پولیس آفیسر نے بھیجی تھی انٹروگیشن روم میں زخمی چہرے والی تالیا بیٹھی خوف سے کہہ رہی تھی اغوا کار میں نے ان کی شکل نہیں دیکھی انہوں نے ماسک پہن رکھے تھے یہ وہ تالیہ نہیں تھی جو ابھی باہر گیلری میں کھڑی تھی وہ زخمی چہرہ وہ اندھیرے سے روشنی میں آنے کا خوف وہ سب اداکاری تھا وہ اغوا والی کہانی کہانی نہیں تھی وہ اسے حقیقت بنا چکی تھی وہ اس روز فاتح سے ملنے نہیں آئی تھی وہ اشر سے ملنے آئی تھی سگنلز اسی نے خراب کیے تھے کال اسی نے کروائی تھی وہ جانتی تھی وہ اس کے پیچھے آئے گا اس نے جان بوجھ کے اسے بے ہوش کیا تھا تاکہ وہ اس کے اندر کوئی سرنج داخل کر سکے لیکن تالیہ اس کو کس چیز کا انجیکشن لگائے گی اس نے الجھ کے بازو کے نشان کو دیکھا باقی ہر شے سمجھ آتی تھی وہ گرفتار ہونے آئی تھی اس نے جان بوجھ کے اشر سے ہاتھا پائی کی تھی تاکہ وہ پولیس کو زخمی حالت میں ملے اور اس کی اغوا والی کہانی ٹھوس لگے لیکن اغوا والی کہانی تو تب ثابت ہوگی جب پولیس کو وہ کنٹینر ملتا اور اشر نے چونک کے بازو کے نشان کو دیکھا تالیہ نے اسے انجیکشن نہیں لگایا تھا اس نے اشر کا خون نکالا تھا اس کے پاس ایک بیگ تھا گرفتاری کے وقت اس کے پاس سے کوئی بیگ نہیں ملا تھا اس نے رستے میں ایک ٹیکسی بدلی تھی وہ ٹیکسی یقیناً اس کے کسی سہولت کار کی تھی اس نے بیگ اس کار میں چھوڑ دیا ہوگا اور اس بیگ میں کیا ہوگا اس نے کرد سے آنکھیں نیچے اشر کے فنگر پرنٹس اور خون لگی چیزیں اور یقیناً بہت جلد پولیس کو ایسا کنٹینر مل جائے گا جس میں وہ چیزیں موجود ہوں گی پولیس کمشنر اپنے آفس میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ چائے کے مگ سے گھون بھر رہا تھا جب دروازہ کھٹکا کہ اس کا ماتحت اندر داخل ہوا کمشنر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا پھر ماتحت نے آستینیں چڑھا رکھی تھی اور ٹشو سے پریشانی کا پسینہ صاف کر رہا تھا آپ یقین نہیں کریں گے میں کر لوں گا تالیہ مراد سچ کہہ رہی تھی نا وہ سانس روکے اس کو دیکھ رہا تھا وہ کرسی کھینچ کے بیٹھا اور آگے کو جھکے پر جوش آواز نے بتانے لگا وہ سب سچ کہہ رہی تھی اس کو واقعی اغوا کیا گیا تھا آپ نے دیکھا وہ روشنی سے اسی لیے خوف تھی کیونکہ اسے ایک لمبا عرصہ اندھیرے میں رکھا گیا تھا میری ٹیم کو وہ کنٹینر مل گیا ہے اور اس کے وہیکل کا number six eight seven seven ہے وہ آدھا سرخ ہے اور آدھا نیلا کمشنر نے فائل بند کی اور مسکرا کے آگے ہوا لیکن اگر یہ صرف ایک اتفاق ہوا ہوں آگے تو سنیں کنٹینر کے اندر خون کی دھارے ہیں جیسے کوئی زخمی حالت میں وہاں سے نکلا ہے خون آلود پیر بھی ہے ٹوٹی ہوئی ہتھ کڑی خون آلود رسی چند بال اور بہت سے فنگر پرنٹ ہمیں ملے ہیں وہاں یقیناً کسی کو اغوا کر کے رکھا گیا تھا اوکے تمام سیمپلز لیب بھجوا دو جیسے ہی ٹیسٹ رپورٹس آئیں مجھے اطلاع کرو فرانزک سے کہو کہ اس کنٹینر کا اچھی طرح جائزہ لے یہ کیس بہت دلچسپ ہو چکا ہے آئی نو سر وہ جوش سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا کمشنر نے پیچھے کو ٹیک لگا لی اور جھرجھری لی یعنی وہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی بہت دلچسپ آرٹ گیلری میں مہمان اب ٹولیوں کی صورت آگے پیچھے فوٹو فریمز کا جائزہ لیتے نظر آ رہے تھے پس منظر میں دھیمے سروں میں موسیقی بج رہی تھی ڈرنکس اور سویٹ سرو کی جا رہی تھی ایک ویٹر تالیا اور ایڈم کے قریب ٹرے لے کر آیا تو ایڈم نے سویٹ کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا تالیا نے مسکرا کے سر نفی میں ہلا دیا وہ آگے بڑھ گیا اشر تیز قدموں سے ان کے قریب آیا تو تالیا نے مصنوعی حیرت سے اس کا غسیلہ چہرہ دیکھا آپ کو کیا ہوا تم مجھے اپنے اغوا کے جرم میں فریم کر رہی ہو ہاں اس سرگوشی میں گھر آیا تم اس دن جان بوجھ کے گرفتار ہوئی تھی تم نے میرے فنگر پرنٹس لیے میرا خون لیا میرے ڈی این اے سے اب تم کسی کنٹینر پہ ڈال کے مجھے پھنسانا چاہ رہی ہو او واؤ ایڈم نے لب گول کیے چونک کے تالیا کو دیکھا اس نے مسکرا کے کندھے اچکا دیے مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں اشر صاحب جلدی پولیس کو کوئی ایسا مشکوک کنٹینر مل جائے گا میں جانتا ہوں وہ چبا چبا کے بولا لیکن یاد رکھنا اس طرح کی فیم جابس کامیاب نہیں ہوتی میں نے کہا نا مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں تالیا شناسا آواز پھر سے لگا وہ سانس لینا بھول گئی ہے وہ چونک کے مڑی وان فاتح سامنے سے چلا آ رہا تھا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی تعجب تھا خوشی تھی پیچھے دو گارڈز بھی تھے اشر تن فن کرتا وہاں سے ہٹ گیا وہ اب اشر کی طرف متوجہ بھی نہیں تھی فاتح اس کے سامنے ہوا وہ دم سادے سے دیکھے گئے نرم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا چھ سال یا چھ دن درمیان سے وقت کے سارے حساب کتاب غائب ہو گئے تھے اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے اچھی ہوں وقت میرے ساتھ بہت مہربان رہا ہے اور آپ میں ٹھیک ہوں تالیا بہت سوچ سے بہتر ہوں مسکرا کے ہلکے سے شانے اچکائے اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا اور ان نظروں میں اپنائیت تھی محبت تھی مسکراہٹ تھی وہاں کوئی گلا کوئی سوال کچھ نہ تھا ایڈم گلاس سے گھون بھرتا وہاں سے ہٹ گیا لوگ مڑ مڑ کے ان کو دیکھنے لگے کے پیچھے آ کھڑے ہوئے اور کسی کو بھی اس طرف آنے سے روکنے لگے ایک دفعہ پھر بھری محفل میں وہ تنہا تھے لانگ ٹائم وہ اس کو دیکھ کے مسکرا کے کہہ رہا تھا اچھا میرے لیے جیسے کل کی ہی بات تھی وہ زخمی سا ہنسی سفید دیواروں پہ لگے سارے سیاہ گھوڑے اپنی گہری سا آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگے ارد گرد کی تمام آوازیں بند ہو چکی تھیں تمہیں یاد ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم پہلی دفعہ ملے تھے ہم سب آپ کو بھی یاد ہے اسے حیرت ہوئی کبھی اس کے بھولنے پہ حیرت ہوتی تھی آج اس کے یاد رہ جانے پہ حیرت ہوئی تھی ہم مجھے نہیں معلوم تھا تم یہاں آئی ہوگی اب میرے جانے کا وقت ہے فاتح نے کلائی کی گھڑی دیکھی اور پھر اسی بشاشیت سے تالیہ کو دیکھا میں کل صبح تمہارا انتظار کروں گا تم آ رہی ہو نا اس شخص کو کون انکار کر سکتا تھا تالیا نے دھیرے سے ایسے بات میں سر ہلا دیا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی پلٹ گیا اس کی خوشبو اور مقناطیسیت کا حالہ اس کے ساتھ ہی دور ہوتا گیا فسوں ٹوٹا تو تالیہ نے چونک کے ادھر ادھر دیکھا ایڈم قریب ہی کھڑا تھا مسکرا کے قریب آیا اور سرگوشی میں بولا آپ کی پی ایم سے باتیں کرنے کی تصاویر جو ایک گھنٹے کے اندر اندر سوشل میڈیا پہ آنے والی ہیں یا تو آپ کا کیس خراب کریں گی یا اٹس اوکے ایڈم آپ کسی چیز سے نہیں ڈرتی مسکرا کے کندھے اچکا دیے دور کھڑا اشر ابھی تک ان دونوں کو گھور رہا تھا نمائش کے اختتام کے تین گھنٹے بعد لمپور کے ایک پوش علاقے میں بنے بنگلے کے باہر پولیس کی تین گاڑیاں کھڑی تھی بنگلے کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے نظر آ رہے تھے اور دیواروں پہ سرخ پینٹ سے نازیبا کلمات لکھے دکھائی دے رہے تھے یوں لگتا تھا کسی نے بنگلے پہ بری طرح حملہ کیا تھا کہیں کہیں گولیوں کے راؤنڈز اور شیل بھی بکھرے تھے اندر لاؤنج میں توڑ پھوڑ کے آثار واضح تھے بڑے صوفے پہ ایک تیرہ چودہ سالہ لڑکی میشا سے لگ کے بیٹھی تھی میشا شال لپیٹے سرخ ناک اور گیلی آنکھوں سے سامنے بیٹھے تفتیشی آفیسر کو بتا رہی تھی میں نمائش سے گھر آئی تو سب کچھ اسی طرح پڑا تھا میری پینٹنگز بھی پھاڑ دی اس نے میرے کمرے کے لاکر سے کیش بھی غائب ہے اس کی آواز میں کپ کپاڑ تھی اور وہ خود کو کمپوز رکھنے کی کوشش میں بری طرح ناکام نظر آتی تھی سارا مسکارا بہ گیا تھا جیولری تک اتارنے کا وقت نہیں ملا تھا مسز میشا آپ کو کس پہ شک ہے اس نے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا پتا نہیں اور نظریں جھکا دی ماما نومر لڑکی نے شکایتی انداز میں سے جھنجھوڑا آپ بنا کسی ڈر اور خوف کے بتائیں ہم اس کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائیں گے مسز میشا مجھے نہیں معلوم میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے وہ جھلا کے بے بسی سے بولی تھوڑی دیر بعد تفتیشی آفیسر اٹھ کے گیا تو میشا نے فون نکالا پھر آنسو پونچھتے ہوئے ایک چٹ کھولی جس سے لکھا تھا پی ایم فاتح رام سر اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے میسج ٹائپ کرنا شروع کیا کیا آپ کی مدد کی آفر ابھی تک برقرار ہے داتو سیری پیغام بھیج کے اس نے سر گھٹنوں میں دیا آنسو اب بھی گرتے جا رہے تھے پترا جایا پہ سرما کی چمکیلی سی صبح بہت سی تازگی لیے آئی تھی اجمو اندھیرے سے ہلکی ہلکی بارش شروع ہوئی تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اکثر لوگ آج گھروں میں دبکے تھے کام پہ تاخیر سے جانے کا ارادہ تھا سری پردھانا کی اونچی کھڑکیوں سے محل کے وسیع و عریض سبزہ زار بارش بھیگتے دکھائی دے رہے تھے وہ ایک ایک راہداری میں کھڑی کھڑکی کے شیشے پہ لڑکتے قطرے کو دیکھ رہی تھی فاتح کا پی ایس اپنے ڈیسک پہ بیٹھا اس خاص مہمان کو دیکھ رہا تھا وہ جب سے آئی تھی کھڑکی کنارے کھڑی تھی یہاں سے باہر کا گھاس بھیگتا دکھائی دے رہا تھا سفید کوٹ اور اسکرٹ پہنے کندھوں تک آتے سیاہ بال کھلے چھوڑے اس نے کانوں میں سفید موتی پہن رکھے تھے یہاں کھڑی کوئی سفید مورت لگتی تھی آپ اندر جا سکتی ہیں پی ایس نے کھنکار کے تالیا کو اطلاع دی تو وہ دھیرے سے پلٹی اور لکڑی کے اونچے دروازوں کی جانب بڑھ گئی وہ پہلی دفعہ سری پردھانا آنے والوں سے مختلف تھی پی ایس اس کو صرف خبروں اور ٹی وی کی حد تک جانتا تھا پھر بھی اسے دیکھ کے عجیب سا احساس ہوا تھا لوگ سری پردھانا میں پہلی دفعہ کی روپ کا شہکار مسہور نظر آتے تھے البتہ وہ جس اٹھی گردن کے ساتھ آئی تھی اسی اٹھی گردن کے ساتھ اندر چلی گئی ایسے جیسے وہ اس سے بھی بڑے محل دیکھ چکی ہو جیسے وہ ایسے ہی محلوں میں بڑی ہوئی ہو دروازے سے پردھان منتری کی کرسی کا فاصلہ چند گز تھا تالیا نے اندر قدم رکھا تو فاتح بے اختیار اپنی کرسی سے اٹھا ویلکم بیک وہ مسکرا کے بولا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے تالیہ نے قدم اس کی طرف بڑھائے ہر قدم کے ساتھ زمین جیسے لپٹی جا رہی تھی ماضی ایک فلم کی طرح نظروں کے سامنے گھومنے لگا تنگو کامل کی نوکرانی بن کے اس نے فاتح کو پہلی دفعہ جوس پیش کیا تھا ایک قدم اسرا کی گیلری میں وہ سنہرے بالوں والی لڑکی اس سے ملی تو اس نے اسے تاشا کہہ کے کے پکارا چار قدم وہ اسرا اور اشر ساتھ ان کی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی گھائل غزال کی اصلیت نہ بتا سکی تھی وہ سن باؤ کے گھر کی زیر زمین سیڑھیوں کے نیچے کھڑی تھی جب اس نے ایڈم اور فاتح کو ایک ساتھ نیچے آتے دیکھا پانچ قدم وہ تینوں آگے پیچھے جنگل میں چل رہے تھے چھ قدم وہ جیا میں کھڑا چائے پیالیوں میں ڈال رہا تھا وہ شہزادیوں کا تاج پہنے بھگی سے اتر رہی تھی سات قدم وہ قید میں زخمی حالت میں پڑا تھا اور وہ اس کی گال کے زخم پہ مرہم رکھ رہی تھی آٹھ قدم وہ اسے بھول چکا تھا اور وہ اس کی چیف آف اسٹاف بنی اس کے لیے کافی کے مگ بھاگتی ہوئی لا رہی تھی نو قدم وہ اس کے آفس میں کھڑی اسے بتا رہی تھی کہ وہ اسے استعفی دے رہی ہے کیونکہ وہ دوسرے سیاست دانوں جیسا نکلا وہ دونوں یان سوفو کے کنویں پہ بیٹھے تھے اور اس نے بالوں میں پھول اٹکا رکھا تھا دس قدم وہ الاؤ کے پاس بیٹھے تھے اس قدیم قلعے میں اور وہ دیوار پہ وہ نظم لکھ رہی تھی گیارہ قدم اور اب وہ اس کے سامنے تھا فاصلے ختم ہو چکے تھے بیٹھو وہ کرسی کھینچ کے بیٹھی سارے و سال کہیں گم ہو گئے فضا میں عجیب سا سحر بکھر گیا تم کیسی ہو وہ آگے کو جھکے اس کی آنکھوں میں جھانک کے پوچھ رہا تھا نے ابرو اٹھائی میرا خیال تھا آپ پوچھیں گے تم کہاں تھی اس کی آنکھوں میں نمی در آئی کیا مجھے پوچھنا چاہیے ہاں میرا خیال تھا آپ مجھ سے جواب مانگے کہ میں آپ کو چھوڑ کے کیوں چلی گئی کیا میں اپنے بابا کے پاس رک گئی کیا آپ کو اور ایڈم کو بھیج کے میں نے ایک اور کون گیم کھیلا کیا میں نے آپ کو دھوکہ دیا مگر آپ اس کی آنکھوں میں تعجب تھا آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں میں چھ سال تک دور رہی اور آپ نے جواب نہیں مانگا نہ کل نہ آج وہ مسکرا کے اٹھا اور پیچھے کھڑکی کے ساتھ رکھے اسٹینڈ تک گیا کھڑکی پوری دیوار جتنی اونچی تھی اس کے پردے کھلے تھے اور اس کے پار بارش میں بھیگتا سبزہ زار دکھائی دے رہا تھا وہ تالیا کی طرف پشت کیے بوتل سے پانی چائے کی برقی کیتلی میں انڈیلنے لگا مجھے نہیں معلوم اس روز تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا تالیہ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا میں نے سنا کہ ایڈم تمہیں پکار رہا ہے کہ نیچے آؤ لیکن جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو ایڈم حیرت سے پیچھے دیکھ رہا تھا جہاں صرف اندھیرا تھا ہم دونوں پیچھے کو پلٹے لیکن دروازہ ایک سیاہ دیوار میں بدل چکا تھا پیچھے کا رستہ ختم ہو چکا تھا میں واپس مڑا تو دیکھا سامنے ایک اور دروازہ تھا نہ اس دفعہ کوئی دریا تھا نہ کوئی بارش وہ چابی جو یان سفو نے بنائی تھی وہ عجیب سی تھی میں نے آگے کا دروازہ کھولا تو ہم جونکر اسٹریٹ پہ نکل آئے تھے تم ہمارے ساتھ نہیں تھی اور میں زخمی تھا وہ گردن جھکائے اب کیتلی پہ ٹائمر سیٹ کر رہا تھا بٹن دبا کے وہ اس کی طرف مڑا اور اسٹینڈ سے ٹیک لگائے ہتیلیاں دونوں اطراف میں میز پہ جمائے اس کو دیکھ کے کہنے لگا میں زیادہ دیر ہوش میں نہیں رہ سکا تھا ایڈم کہاں گیا مجھے معلوم نہیں ہو سکا لیکن جب میں ہسپتال میں جاگا تو اشر میرے ساتھ تھا میں نے تمہارے بارے میں دریافت کیا لیکن کسی نے تمہیں نہیں دیکھا تھا ایڈم کے بارے میں سنا کہ وہ ٹراما سینٹر میں ہے اس کی یاداشت کھو گئی ہے میں ایک دو دفعہ اس سے ملنے گیا لیکن وہ مجھے نہیں پہچانتا تھا اس کا ذہن اس دن تک واپس چلا گیا تھا جب وہ میرا باڈی گارڈ بنا تھا میں نے اسے زیادہ تنگ نہیں کیا اور واپس اپنی زندگی میں چلا گیا آپ نے استعفی واپس لے لیا اس نے آنسو کا گولا بد وقت نکلا ہاں لیکن میں ہر چیز سے بد دل ہو گیا تھا چند ماہ تک ہر روز سونے سے پہلے میں سوچا کرتا تھا کہ تالیا نے ایسا کیوں کیا وہ کیوں واپس نہیں آئی کیا اس نے یہ جان بوجھ کے کیا کیتلی کی گھنٹی بجی تو وہ مڑا اور کیبنٹ سے دو مگ نکال کے رکھے پھر کیتلی اٹھائی اور اس کے اندر پانی گرم ابل رہا تھا اور کھڑکی کے باہر ٹھنڈا پانی برس رہا تھا میں نے ز کو ڈھونڈنا چاہا وہ نہیں ملا میں نے شکار بازوں کو تلاشا شاید کوئی تمہیں اس دنیا سے واپس لے آئے میرا خیال تھا تم وہاں پھنس گئی تھی چند ماہ تک میں خود فراموشی کی حالت میں رہا میرا کریئر متاثر ہوا دوسرے لوگ میری کرسی پہ نظر رکھنے لگے تب مجھے تم سے گلے بھی تھے اور شکایات بھی تب تم واپس آ جاتی تو شاید میں حساب مانگتا وہ اب گرم ابلتی دھار مگ میں انڈیل رہا تھا گردن جھکی تھی اور الفاظ ٹھہر ٹھہر کے لبوں سے نکل رہے تھے لیکن تالیا انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور ایک روز وہ نیند سے جاگتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دکھ کو ہرا دیا ہے وہ غم اب اس کا دل نہیں کاٹ رہا انسان نیند سے جاگتا ہے اور اسے ایک دم سے کلوجر مل جاتا ہے غم کو کنارہ مل جاتا ہے اس نے ٹی بیگ کپ میں ڈالا پانی کا رنگ تیزی سے سنہرا ہونے لگا میں ایک صبح اٹھا اور مجھے احساس ہوا کہ تم نے وہ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا میں تمہیں جانتا تھا تم کسی مسئلے میں گرفتار ہو گئی ہوگی تمہارے باپا کی کوئی سازش کوئی وقت کا چکر یہ قسمت تھی اور مجھے اسے قبول کرنا تھا دوسرے مگ میں اس نے چائے ڈال کے کیتلی رکھی پھر چینی کے کیوبز دونوں مگز میں ڈالے پھر انہیں اٹھائے اس کے سامنے آیا اس کا مگ رکھا اور اپنا لیے واپس اپنی کرسی پہ بیٹھا ان چھ سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب مجھے تمہارا خیال نہ آیا ہو اور میں ہمیشہ تمہاری خیریت کا سوچتا تھا تم اس دنیا میں ہو یا اس دنیا میں میری دعا تھی کہ تم ٹھیک رہو کل تم سے ملنے سے پہلے تک میرے ذہن میں واقعی سوالات تھے لیکن اب نہیں ہے کیوں کل مجھے دیکھ کے کیا لگا آپ کو دونوں مگ میز پہ یوں رکھے تھے کہ ان کی اڑتی بھاپ ان دونوں کے درمیان بار بار حائل ہو جاتی تھی وہ اس سوال پہ مسکرا دیا میں نے پچھلے چھ سال تمہاری ہر ہر ہر بات پہ غور کیا کون حرکت جو تم نے میرے سامنے کی یہاں تک کہ مجھے تمہارے چہرے کا ایک ایک تاثر یاد ہو گیا تالیا کب خوشی ظاہر نہیں کرتی کب وہ کامیاب ہوتی ہے اور کب بے بس تالیا کی کرپٹک باتوں کا کیا مطلب ہوتا ہے مجھے لگتا ہے میں نے تمہاری غیر موجودگی میں تمہیں زیادہ اچھے سے پڑھ لیا ہے اور اس نے سنجیدگی سے ابرو اٹھایا اور کل تمہیں دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم خوش ہو اس نے مگ لبوں سے لگاتے ہوئے مسکرا کے کہا میرے اوپر ایک مرڈر ٹرائل چل رہا ہے میں تھانے میں ایک دن گزار کے آئی ہوں مجھے سارا ملک مجرم سمجھ رہا ہے میری زندگی کے چھ سال کھو گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خوش ہوں ہاں جب تم نے کہا وقت تم پہ مہربان رہا ہے تو میں سمجھ گیا تھا کہ تمہیں کچھ مل گیا ہے کوئی ایسی خوشی جو تم شیئر نہیں کر سکتی لیکن وہ تمہارے انگ انگ سے پھوٹ رہی ہے وہ ٹیک لگائے گھون بھرتے ہوئے غور سے اسے دیکھ کے کہہ رہا تھا اور میں نے تمہاری انٹروگیشن کی ویڈیو بھی دیکھی تھی وہ سب ایک ایکٹ تھا مجھے پتا ہے واؤ وہ مسکرا دی آپ جانتے ہیں اس رات کیا ہوا تھا میں سننا چاہوں گا وقت نے میرے ساتھ چال چلی میں دروازے میں دیر سے داخل ہوئی شاید چھ سیکنڈ دیر سے اور جب میں باہر جونکر اسٹریٹ پہ نکلی تو چھ برس گزر چکے تھے او اس کے لب تعجب سے سکڑے آپ لوگوں نے ایک زمانہ میرے بغیر گزار لیا لیکن میں میرے چھ سال کھو گئے اور اب وقت کو واپس جگہ پہ لانے کا کوئی طریقہ میرے پاس نہیں بچا میں آج بھی وہیں کھڑی ہوں مجھے ابھی اسرا کے قتل کا الزام ہٹانے کے لیے ایک لمبی لڑائی لڑنی ہے میں نہیں جانتا مجھے کیا کہنا چاہیے لیکن میں نے تمہیں مس کیا تالیا بہت زیادہ وہ زخمی سا مسکرا دی میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ کوئی چھ دنوں میں کسی کو کتنا مس کر سکتا ہے مگر تم خوش ہو کیوں فاتح نے گھون بھر کے مگمیز پہ رکھ دیا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کھڑکی کے باہر برستی بارش جب تھمنے کو تھی آپ واقعی مجھے جانتے ہیں وہ دھیرے سے ہنستی میں واقعی خوش ہوں فاتح مجھے بلاخر وہ مل گیا ہے جس کی مجھے عرصے سے تلاش تھی تمہاری بے گناہی کا ثبوت ہوں ابھی تک میرے پاس کوئی خاص ثبوت نہیں ہے لیکن میرے پاس کچھ اور ہے وہ مبہم سا مسکرا کے کہتی اٹھی میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی ہم ملتے رہیں گے لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ اتنے عرصے بعد بھی نہیں بدلے آپ آج بھی مجھے اچھی طرح جانتے ہیں اور میں خوش ہوں کیونکہ تم خوش ہو میں ریلیف محسوس کر رہا ہوں تمہیں اس اطمینان اور بہادری کے ساتھ ان الزامات کا مقابلہ کرتے دیکھے میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں اس معاملے سے نکال لوں گا لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ تالیہ مراد کو میری مدد کی ضرورت ہے جو مجھے آتا ہے وہ میری جان ہمیشہ بچاتا رہے گا اس نے سر کو تعظیمن جھکایا پھر اطراف میں اس پرتعیش آفس کو دیکھا یہ عہدہ پا کے کیسے لگتا ہے فاتح سوری میں آپ کو داتو سری تمانکو امان بر حرمت وغیرہ نہیں کہہ سکوں گی میں مائن نہیں کروں گا اس نے کندھے اور چکاتے ہوئے ہنکار بھرا اور یہ گفتگو کسی اور وقت کے لیے صحیح لیکن کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ تم خوش کیوں ہو آپ جان جائیں گے وہ مبہم سا مسکرا کے کہتی دروازے کی طرف بڑھ گئی نہ کوئی گلا نہ قسمت کی ستم ظریفی کا تذکرہ وہ چھ دن بعد ملے تھے اور وہ ویسا ہی تھا وہ چھ سال بعد ملے تھے اور وہ ویسی ہی تھی ایک دفعہ پھر دونوں نے ایک دوسرے کی زندگی میں اپنی موجودگی کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا ایک دفعہ پھر وہ مشکل گفتگو ان کے درمیان آڑے آ گئی تھی وہ ان اونچے دروازوں سے نکلی تو ہال کے پاس دروازے کے سامنے اشر محمود کھڑا تھا تھری پیس میں نقصق سے تیار وہ تندی سے اسے گھورے جا رہا تھا اسے دیکھ کے تالیاں کھلے دل سے مسکرائی اور اس کی طرف آئی تم یہاں کیا کر رہی ہو وہ ماتھے پہ شکنے ڈال کے بولا مجھے پردھان منتری نے بلایا تھا آپ کو اعتراض ہے کیا ابرو اٹھا کے پوچھا اشر نے ایک کامن روم کی طرف اشارہ کیا اور خود اس طرف بڑھ گیا وہ پیچھے آئی اندر آ کے اس نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف گھوما میں نے سنا ہے پولیس کو ایک کنٹینر ملا ہے اور فنگر پرنٹس وغیرہ بھی ان کا میچ ڈھونڈا جا رہا ہے وہ دبی آواز میں گرایا تالیہ نے مسکرا کے شانے اچکائے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں نے اپنا ماسک پہنے اغوا کار کو زخمی کیا تھا اور اس نے مجھے معلوم نہیں ماسک کے پیچھے کون تھا لیکن پولیس یہ ضرور دیکھے گی کہ اس کی ناک پہ زخم کا نشان ہے اس نے اشر کی ناک کی طرف اشارہ کیا اوہ پلیز وہ غصے سے بولا تم نے مجھے فریم کرنے کے لیے بہت ہی ظاہری قسم کے ثبوت چھوڑے ہیں اگر میں اغوا کار ہوتا تو اس کنٹینر کو صاف کیوں نہ کرتا سارے ثبوت وہیں کیوں چھوڑ دیتا جیسے میں اسرا کی قاتل ہوتی تو اپنے ہی کارٹ سے کیک کیوں آرڈر کرتی اشر ایک دم بالکل لاجواب ہو گیا یہی مسئلہ ہے حقیقی دنیا کی پولیس کا اشر وہ صرف ظاہری ثبوتوں کا پیچھا کرتی ہے اگر آپ کے فنگر پرنٹس اس کنٹینر پہ مل گئے نا تو آپ بڑی مشکل میں پھنسنے جا رہے ہیں تم مارے ضبط کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تم اچھی طرح جانتی ہو میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا تھا پھر تم ایسا کیوں کر رہی ہو اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسرا کا قتل میں نے نہیں کیا تھا میں بے قصور تھی میں اتنے بے وقوفانہ ثبوت کیسے چھوڑ سکتی تھی لیکن مجھ سے تنفر کے باعث آپ نے سب سے پہلے مجھے الزام دیا آپ کی گواہی نے مجھے مفرور ملزمہ بنایا تو اگر میں ٹرائل کا سامنا کرنے جا رہی ہوں تو میں اکیلی کیوں جاؤں آپ آرام سے کیوں بیٹھیں میں اس کیس کو ایک چٹکی میں اپنے اوپر سے ختم کروا دوں گا سمجھیے آپ اس نے چٹکی بجا کے کہا اور مڑ گیا یعنی ایک دفعہ پھر اشر محمود خود کو تالیہ کے خلاف اتنا مصروف کر لے گا کہ اسے کچھ اور نظر ہی نہیں آئے گا وہ بڑ آئی تھی اشر محمود جاتے جاتے رکا پھر آہستہ سے پلٹا مصروف اسے اتنا تو معلوم تھا کہ تالیہ بے مصرف کوئی بات نہیں کہا کرتی تھی ہاں نا مصروف آپ تالیہ مراد کو گرفتار کرنے میں اتنے مصروف تھے کہ نوٹری پبلک یا میوزیم کی طرف سے آنے والی کالز پہ آپ نے توجہ نہیں دی کیسی کالز یہی تو مسئلہ ہے آپ جیسے لوگ جب حکومت میں آتے ہیں تو ہر دو ماہ بعد اپنا نمبر بدل لیتے ہیں تاکہ عام عوام کی رسائی سے دور ہو جائیں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی اس لیے نوٹری والوں کا آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا وہ اسرا کی وصیت پہ عمل کرنا چاہتے تھے لیکن چونکہ آپ وصیت کے ایگزیکیوشنر نہیں تھے اس لیے انہوں نے آپ کو زیادہ تنگ نہیں کیا اور وصیت پہ عمل درآمد کروا دیا اوہ وہ انٹیک نوادرات اشر نے گہری سانس لی مجھے معلوم ہوا تھا کہ میوزیم وہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہے پہلی بات ان کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے دوسری بات اس وصیت کے خلاف میرا ایک کلیم چٹکی میں اس کو منسوخ کروا سکتا ہے وہ انٹیک میرے خاندان کی ملکیت تھے اور میرے ہی رہیں گے وہ انٹیک جس میوزیم کے پاس سمانت تھے انہوں نے کل وہ مجھے دے دیے تھے کیونکہ وسیعت کے مطابق ان پہ میرا حق تھا سو میں ابھی عدالت میں کلیم جمع کروا دوں گا اور وہ مجھے واپس مل جائیں گے اگر آپ نے وہ بیچ دیے تو آپ کو ان کی قیمت ادا کرنی ہوگی تالیا لمحے بھر کو چپ ہوئی پھر سر ہلایا آپ درست کہہ رہے ہیں آپ سول کلیم داخل کروا کے انہیں واپس لے سکتے ہیں جب میں واپس آئی تھی تو سب سے بڑا عذاب مجھے یہ انٹیک لگے تھے جو اسرا نے میرے گلے میں ڈال دیا لیکن پھر مجھے احمد نظام نے ایسی بات بتائی جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وقت مجھ پہ بہت مہربان رہا ہے کیا وہ پتلیاں سکوڑے اسے دیکھ رہا تھا یہ کہ ملیشیا میں سول مقدمے کا ایک اسٹیچو آف لمیٹیشن ہوتا ہے آپ وکیل ہیں آپ کو یاد ہے کتنی میعاد تک آپ کسی کے خلاف سول مقدمہ دائر کر سکتے ہیں اشر محمود کی رنگت ایک دم سفید پڑی اس نے تیزی سے سیل فون نکالا مگر وہ مسکرا کے کہی جا رہی تھی میں نے احمد نظام سے پوچھا کہ چھ سال میں کیا بدل جاتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ آپ ملیشیا میں پورے چھ سال تک سول مقدمہ دائر کر سکتے ہیں اگر کسی معاملے کو چھ سال گزر چکے ہوں تو آپ مقدمہ دائر نہیں کر سکتے اب آپ کے سول کلیم کی میعاد ختم ہو چکی ہے عدالت آج وہ نواد رات مجھے دے دے گی اور آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر وہ رکی اور محظوظ انداز میں اضافہ کیا جب اسرا نے ان کو میرے نام لگایا تھا تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نوادرات جن اصل شہ پاروں کا حصہ ہیں وہ صدیوں سے زمین میں دفن ہیں اس وقت ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی لیکن چند ماہ پہلے ہانگ کانگ میں کھدائی کے دوران ملاقہ کی تہذیب کے چند ایسے نوادرات ملے جنہوں نے اسرا کے ان بیکار نامکمل ٹکڑوں کی اہمیت آسمان پہ پہنچا دی ہے لیکن آپ کو علم کیوں نہ ہو سکا اشر بس ششدر سا اسے سنے جا رہا تھا تین باتیں ہو سکتی ہیں یا تو میوزیم کے کیوریٹرز نے آپ سے یہ بات چھپائی کیونکہ وہ انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے یا آپ اپنی سیاست میں اتنے مصروف رہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہو سکا کہ غیر ملکی کلیکٹرز ان نوادرات کی قیمت کئی ملین ڈالرز تک پہنچا چکے ہیں یا آپ کو ان کی اصل قیمت معلوم تھی لیکن آپ انہیں فاتح کی فیملی کو نہیں دینا چاہتے تھے ورنہ کب کا کلیم داخل کروا چکے ہوتے لیکن مجھے دھیرے سے اپنے سینے پہ انگلی سے دستک دی مجھے آرٹ کی پہچان بھی ہے اور میرے آرٹ کی دنیا سے روابط بھی ہیں وہ نوادرات اب صرف میرے ہیں وقت کو معلوم تھا ان کی تب اہمیت نہیں ہے وقت نے ان کو قیمتی بنایا اور مجھے اتنی مہلت دی کہ آپ ان کو مجھ سے چھین نہ پائیں اشر محمود تیزی سے موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا میں تمہیں دیکھ لوں گا میں سول فلم داخل کر کے دکھاؤں گا یہ کام آپ کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا میرا خیال ہے آپ کو ان کی اہمیت معلوم تھی آپ صرف انہیں فاتح کے بچوں کو نہیں دینا چاہتے تھے وہ بکتا جھکتا فون کان سے لگاتا تیزی سے باہر نکل گیا اس کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی اور حواس اڑتے جا رہے تھے تالیہ مسکرائی اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے اس کو بلاخر وہ خزانہ مل چکا تھا جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی وقت اس پہ بہت مہربان رہا تھا جھیل کا پانی سرما کی دھوپ میں چمک رہا تھا دو بدخے سست روی سے تیرتی دکھائی دے رہی تھی گاہے بگاہے وہ اپنی گردنیں پانی میں ڈالتی اور پھر سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے اسے باہر نکالتی ارد گرد چھینٹے اڑتے جاتے البتہ جھیل کنارے رکھا واحد بینچ ان کے چھینٹوں کی پہنچ سے دور تھا بینچ پہ ایڈم بن محمد بیٹھا تھا سفید ہائی نیک جرسی پہنے وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا ایڈم کی پشت پہ تالیاں بنا آواز کے قدم اٹھاتی آئی دھیرے سے سفید ہیٹ اتارا اور اس کے ساتھ بینچ پہ رکھا تو وہ چونکا اور پلٹ کے دیکھا پھر رسمی سا مسکرایا آپ کا ٹیکسٹ کافی دلچسپ تھا آپ نے لکھا کہ آپ کے ہاتھ خزانہ لگ گیا ہے ہوں وہ مبہم سا مسکراتی ہوئی آگے آئی اور اس کے ساتھ بیٹھی دونوں کا چہرہ جھیل کی طرف تھا اور ان کے درمیان سفید ہیٹ رکھا تھا مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آج اسرا محمود کے وسیعت کردہ نوادرات آپ کو تفویض کر دیے گئے ہیں تالیہ نے گردن موڑ کے اسے دیکھا اس کی مسکراتی آنکھوں میں ڈوبتے سورج کا عکس تھا اپنی معلومات اپڈیٹ کر لیں میں نوٹری پبلک سے آ رہی ہوں نہ صرف نوادرات مجھے مل گئے ہیں بلکہ میں نے انہیں موقع پہ فروخت بھی کر دیا ہے اتنی جلدی گھاگ کیسے مل گیا آپ کو میں اتنے دن سے گھاگ کی تو تلاش کر رہی تھی تاکہ وصیت پہ عمل درآمد ہوتے ساتھ ہی سیل مکمل کر دوں مجھے میری رقم مل چکی ہے اور نوادرات اپنے نئے مالکوں کے پاس پہنچ چکے ہیں اب مجھے ان کے چوری ہونے کا ڈر بھی نہیں ہے دلچسپ چھ سال کی قانونی میاد نے آپ کو بچا لیا کیا آپ اسی لیے چھ سال بعد آئیں تاکہ آپ ان نوادرات کو حاصل کر لیں ایڈم نے نوٹ بک نکالی اور گھٹنوں پہ اس کو رکھ کے کچھ لکھنے لگا میں جانتی تھی آپ یہ سوچیں گے بلکہ عدالت بھی یہ سوچے گی احمد نظام نے بھی یہی کہا تھا لیکن مجھے پرواہ نہیں میں بس یہ چاہتی تھی کہ اشر محمود کو اس بارے میں کم سے کم معلوم ہو اور ایسا ہی ہوا معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن ایسے مزہ نہ آتا اب وہ مسکرا کے جھیل کے پانی کو دیکھ رہی تھی تو کیا میں اس وقت کوالا لمپور کی امیر ترین خواتین میں سے ایک کے ساتھ بیٹھا ہوں وہ مسکرا کے پوچھنے لگا میں آج فاتح سے ملی وہ اس کا سوال نظر انداز کر کے دور تیرتی ہوئی بطخوں کو دیکھ کے بولی ہوں گڈ اور کیا نتیجہ نکلا اس ملاقات کا وہ لکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا ان کی زندگی میں میری جگہ نہیں ہے وہ اداسی سے بولی حالانہ کہ وہ میرے ساتھ بہت مہربانی سے پیش آئے وہ مجھے دیکھ کے خوش بھی ہوئے لیکن ایڈم انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کی جگہ کسی کی زندگی سے وقت کے ساتھ کتنی آسانی سے ختم ہو جاتی ہے ہے نا کیا میں یہ بھی لکھ دوں اس نے رسمی انداز میں پوچھا وہ چہرہ موڑ کے بس اس کو دیکھنے لگی آپ ہماری زندگی کا اتنا اہم حصہ تھے اور اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ لکھ دیں اس کے انداز میں گلا تھا ایڈم نے گہری سانس لی مس مراد میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں میری یاداشت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا چہرہ اسپاٹ سا تھا جیسے کہ اسی ایسے اجنبی کا ہوتا ہے جسے کام کے باعث کچھ وقت ایک اجنبی کے ساتھ گزارنا پڑے شائستہ مہذب پیشہ ورانہ لیکن اجنبی رویہ اچھا ہوا آپ کو یاد نہیں ہے ورنہ میرے اور آپ کے درمیان ایک تکلیف دہ یاد تھی جس کے بارے میں ہم کبھی بات نہیں کرنا چاہتے تھے اچھا کیسی یاد اس کے انداز میں معمولی سے دلچسپی در آئی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور جھیل ان کے سامنے پوری سکون سی بہتی ان کو تک رہی تھی بدخے اب تیرتی ہوئی دور جا رہی تھی تالیا چند لمحے اس کو دیکھتی رہی پھر مسکرا کے سر جھٹک دیا کچھ نہیں ظاہر ہے اب میں اصرار کروں گا کہ آپ مجھے بتائیں میری وجہ سے آپ کے چوزے کھوئے تھے نا آپ مجھے ان کے لیے مورد الزام ٹھہراتے تھے وہ نم آنکھوں سے مسکرا کے بولی تو ایڈم نے پتلیاں سکوڑ کے اس کا چہرہ دکھا آپ نے یہ بات گھڑی ہے ورنہ میں اپنے چوزوں کی موت پہ یوں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا وہ ہلکا سا ہنس کے واپس ڈائری پہ کچھ لکھنے لگا بس یہی چیز اسی کا میں انتظار کر رہی تھی وہ تیزی سے اس کی طرف گھومی تو ایڈم نے سوالیہ نظریں اٹھا کے اسے دیکھا شہزادی کی مسکراتی آنکھوں میں چمک آئی کیا میں نے کب کہا کہ چوزے مر گئے تھے میں نے تو کہا وہ کھو گئے تھے ایڈم کا قلم چلاتا ہاتھ رک گیا وہ ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا جھیل کا پانی بھی ساکت ہو گیا اور بدخے موڑ کے انہیں دیکھنے لگی آپ نے خود ہی مجھے اس دن بتایا تھا کہ وہ الجھ کے کہنے لگا لیکن تالیا نے تیزی سے اس کی بات کاٹی بس کر دو ایڈم کتنی اداکاری کرو گے مجھے معلوم ہے تمہیں کچھ نہیں بھولا اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولی وقت ان کے آس پاس ہی ٹھہر گیا مجھے پہلے دن سے ہی پہلے لمحے سے معلوم ہے کہ تمہیں سب یاد ہے میں نے تمہیں تمہارا وقت دیا بس کرو ایڈم نے قلم کا ڈھکن چڑھایا اسے جیب میں رکھا اور نوٹ بک کو پینٹ کی جیب میں ڈالا پھر اٹھ کھڑا ہوا اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا تالیا نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا تم اچھی اداکاری کر لیتے ہو لیکن میں تمہیں جانتی ہوں تم نے باپا سے کہا تھا کہ اب ایڈم بن محمد اپنے لیے جیے گا جب میں نے تمہاری یاداشت کا سنا تو جان گئی کہ تم نے وہ ناٹک اسی لیے رچایا ہے تمہیں دیکھ کے یقین بھی ہو گیا وہ گردن اٹھا کے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی وہ جھیل کو دیکھ رہا تھا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو اسی لیے صرف پروفیشنل وجہ سے میرے ساتھ کام کر رہے ہو تم ناراض ہو کہ میں نے اتنے برس تم سے رابطہ کیوں نہیں کیا غلط تم خود سے جھوٹ بول رہے ہو اگر تم مجھ سے ناراض ہوتے تو میری اتنی مدد نہ کرتے ایڈم نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا اس کی رنگت دہتی گلابی ہو چکی تھی اور آنکھوں میں سرخی تھی آپ اتنے سال بعد کسی کی زندگی میں ایک دفعہ پھر سے وارد ہو جائیں گی اور وہاں آپ کے لیے جگہ ہوگی سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا نہیں چیتالیا آپ نے پیچھے رہنے کو خود چنا تھا آپ نے مجھے چھوڑ دینے کو خود چنا تھا میری زندگی میں اب آپ کی جگہ نہیں بچی یہ کہہ کے اس نے قدم آگے بڑھا دیے وہ چپ چاپ اسے دور جھیل کی طرف جاتے دیکھی گئی وہ پانی کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا تھا پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے وہ اب پانی کے اوپر ڈوبتے سورج کو دیکھ رہا تھا تالیا نے کلائی کی گھڑی دیکھی اسے ایڈم کو پورے دس منٹ کے لیے اکیلا چھوڑنا تھا اس کا غصہ اور شرمندگی دس منٹ میں جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی وہ جانتی تھی اس نے ہیڈ سر پہ رکھا اور گھڑی کو دیکھتے ہوئے ایک ایک سیکنڈ گننے لگی چھ سال ہو یا چھ دن تالیہ مراد ایڈم بن محمد کے ہر انداز سے واقف تھی یہ سارے کون گیمز اسی نے ایڈم کو سکھائے تھے استاد کو کون مات دے سکا ہے بھلا وان فاتح کی رہائش گاہ کے مرکزی لاؤنج میں اس وقت ملازموں کی ایسی چہل پہل پھیلی تھی جیسے کسی مہمان کی آمد کے وقت ہوتی ہے کوئی گیسٹ روم سیٹ کرنے جا رہا تھا تو کوئی میشا کی ٹرالی بیگز لیے ایک طرف جا رہا تھا یہاں بالکل محفوظ ہوں گی کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا مسز میشا وسٹ لاؤنج میں کھڑی جولیانا بہت سے میشا کا ہاتھ تھامی کہہ رہی تھی میشا اور اس کی بیٹی کے چہرے بجھے بجھے تھے زرد خوف اور بے یقینی کا شکار چہرے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے یوں جولی میسا نے لاؤنچ کی میز پہ ہینڈ بیگ رکھتے ہوئے یاسید سے کہا ایسے خود کو کسی کے اوپر بوجھ بنانا غیر مناسب ہے وہ شدید غیر آرام دہ لگتی تھی کم آن مسز میشا آپ اتنے برسوں سے ہماری فیملی کا حصہ ہیں جب تک وہ گرفتار نہیں ہوتا آپ یہاں محفوظ رہیں گی ہاں لیکن میں نے داتو سری کو بتا دیا تھا کہ یہ ارینجمنٹ صرف اس کی گرفتار ہونے تک ہے جیسے ہی وہ پکڑا گیا ہم یہاں سے چلے جائیں گے جی مسز میشا اور آپ اتنی شرمندہ نہ ہوں کہ ویسے بھی ڈیٹ کا آئیڈیا تھا کہ آپ یہاں رہیں ورنہ آپ تو غیر ملکی پناہ کے لیے اپلائی کرنے کا کہہ رہی تھی بھاگنا اس مسئلے کا حل تو نہیں ہے میشا نرمی سے مسکرا دی تم کتنی سمجھدار ہو گئی ہو جولی اور پھر گردن اٹھا کے اس محل نما گھر کی اونچی چھت کو دیکھا مجھے برا اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ میں نے پہلی دفعہ تمہاری فیملی سے تعلق کا فائدہ اٹھایا ہے اور میرے ضمیر پہ یہ چیز بہت بوجھ دے رہی ہے انشاءاللہ میں اس فیور کو ضرور لوٹاؤں گی وہ مسکرا کے بولی تو بھی مسکرا دی میں آپ کو آپ کا روم دکھاتی ہوں اجن وہ خوشی خوشی ان دونوں کو لیے راہداری کی طرف بڑھ گئی تالیا نے گھڑی دیکھتے ہوئے گنتی مکمل کی اور بینچ سے اٹھی وہ ابھی تک پانی کے قریب کھڑا تھا تالیا کی جانب پشت تھی وہ اسے چند قدم پیچھے رکی اور کھنکاری اگر تم اتنے خفا ہو تو ابھی تک یہاں کیوں ہو جواب میں اس نے خفگی سے تالیا کو دیکھا اور جانے کے لیے تیزی سے مڑا وہ سراد سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی ایڈم کا رستہ رک گیا تم مجھ سے خفا نہیں ہو مان لو وہ زور دے کے بولی مجھے آپ سے خفا ہونے کا حق بھی نہیں ہے وہ اتنی ہی تندہی سے بولا اس کا چہرہ کسی اجنبی کا چہرہ نہیں تھا یہ ایڈم تھا پرانا ایڈم تم سمجھتے ہو میں جان بوجھ کے پیچھے رہ گئی یہی سوال میں تم سے پوچھوں اگر تم میرے بغیر کیوں گئے میرا انتظار کیوں نہیں کیا دروازہ کیوں بند کر دیا جانتے ہو میں چھ سال کے لیے وقت کے دروازے میں مقید ہو گئی تھی وہ اتنی درستی سے بولی کہ ایڈم کے تاثرات بدلے ماتھے کی سلوٹیں غائب ہوئی واٹ آپ چھ سال کے لیے قید ہو گئی تھی اف کورس نہیں یہ تو میں نے تمہارا موڈ درست کرنے کے لیے کہا تھا وہ ہلکی سی ہنسی ایڈم نے بھویں بھینچ کے اسے دیکھا وہ سنجیدہ ہوئی پچھلے چھ سال میرے لیے نہیں گزرے ایڈم میرے لیے صرف ایک لمحہ گزرا تھا دروازہ بند ہوا میں نے کھولا اور دیکھا تو آگے دو ہزار تیئیس کا ملاقہ تھا وقت آگے بڑھ گیا تھا اور میں پیچھے رہ گئی تھی ایڈم کی شانیں ڈھلک گئے وہ بس اجنبے سے اسے دیکھے گیا سوچ رہے ہو کہ اب کس بات پہ خفگی ظاہر کرو جب کہ تمہارے پاس وجہ ہی نہیں بچی مجھے کیا معلوم آپ سچ کہہ رہی ہیں یا نہیں اس نے آواز کو خفا بنانے کی کوشش کی ماتھے کو پھر سے شکن آلود کرنا چاہا آؤ کافی پیتے ہیں اس نے ہیڈ ترچا کیا اور اسے چلنے کا اشارہ کیا وہ اسی خفا شکل کے ساتھ اس کے ساتھ چل دیا پیچھے گھاس پہ ایک واکنگ ٹریک بنا تھا دونوں اس پہ چلتے چلتے آگے آئے درختوں کے بیچ خاموشی سے چند مور کاٹے یہاں تک کہ صوفہ اور کافی کے کارڈ دکھائی دینے لگے وہ دونوں ایک کارڈ کے پاس رکے تالیا نے ہیٹ اتار کے کارٹ کے ایک ہک سے لٹکایا اور سیلز مین کو دو نوٹ پکڑایا کافی کا آرڈر دینے کے بعد وہ اس کی طرف گھومی کیسے گزرے تمہارے چھ سال وقت آپ کے لیے واقعی نہیں گزرا وہ ابھی تک مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا تالیا نے کندھے اچکائے میں ایک دفعہ تمہیں بتا چکی ہوں اور تمہیں یقین بھی آ چکا ہے اب تم بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا یاداشت والا ناٹک ایڈم نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کندھے جھٹکے اور دور نظر آتی جھیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا یہ آسان تھا جھوٹ بولنا نہیں ماضی سے بھاگنا چاہے آپ ہمارے ساتھ آتی چاہے نہ آتی میں نے مراد راجا کی قید میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یاداشت کھونے کی اداکاری کروں گا مجھے آپ کی کہانی سے نکلنا تھا اپنی کہانی اثر نو لکھنی تھی اپنے آپ کو اس سب سے نکالنا تھا کیا اس طرح تکلیف کم ہو جاتی ہے پتا نہیں اس نے سیلس مین سے کافی کے کپ پکڑے پھر ایک کپ تالیا کو تھمایا دونوں ایک دفعہ پھر پتریلی روش پہ چلنے لگے سورج اب ڈوب رہا تھا اور جامنی اندھیرا چھا رہا تھا لیکن یوں حالات آسان ہو گئے پولیس نے آپ کی وجہ سے تنگ کرنا چھوڑ دیا وہ لوگ جو میری جان کے دشمن بنے ہوئے تھے انہوں نے بھی میرا پیچھا چھوڑ دیا میری آداشت کھونے کی کہانی نے مجھے مزید پاپولر کر دیا مجھے ایک شو مل گیا جہاں میں اس بارے میں بات کیا کرتا تھا کہ کیسے میں نیند سے جاگا تو میں ایک سیلیبریٹی اور دو کتابوں کا مصنف تھا چند لوگوں نے اس بات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی میں نے انہیں فائدہ اٹھانے دیا پھر ان کی دھوکہ دہی کو ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کر دیا یوں میرا شو مزید ترقی کر گیا پولیس میڈیا عوام سب نے میری بات مان لی اور فاتح انہوں نے مجھ سے تعلق ختم کر لیا اور میں نے ان سے کیوں کہ مجھے یقین ہے کہ ان کو کبھی میرا یقین نہیں آیا لیکن وہ اس بات کا اعتراف نہیں کریں گے اور کیسا لگا یہ سارا کون گیم کھیل کے کلین سلیٹ کسے بری لگتی ہے خود کو ایسے ظاہر کرنا جیسے نیا نیا دنیا میں آیا ہو یعنی کہ شہرت کی دنیا میں میں نے اثر نو اپنی کہانی لکھی نئے دوست بنائے سب کچھ نئے سرے سے کیا لیکن سکون وہ نہیں ملا شاید وہ انسان کے لیے اس دنیا میں لکھا ہی نہیں گیا وہ کافی پیتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا مجھے پہلے دن ہی کیوں نہیں بتا دیا او اور میں جانتی ہوں جب میں تمہارے گھر آئی تھی تو تم نے کیا کیا تھا کیا کیا تھا اس نے حیرت سے پوچھا تم نے راہداری میں لگے کیمرے سے مجھے دیکھ لیا تھا پھر تم نے اپنی سیکرٹری کو کال کی اسے کہا کہ وہ لفٹ سے اوپر آئے اور ہاتھ میں موجود چیزیں گرا دے پھر تم باہر نکلو گے اور اس سے اونچی آواز میں باتیں کرو گے تم چاہتے تھے کہ میں وہ سب سن کے تمہاری یاداشت والی کہانی پہ یقین کر لوں ظاہر ہے میں جانتا تھا کہ آپ چپ کے گفتگو ضرور سنیں گی کچھ عادتیں کبھی نہیں بدلتی ایڈم نے گہری سانس لی پھر گھون بھرتے ہوئے اس کو دیکھا وہ پہلے سے بہتر لگ رہا تھا کیا ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یقین نہیں آیا تھا میری کہانی پہ ہوں ہوں جب میں نے سنا تھا تو میں چونکی تھی میرا دل زور سے ڈوبا تھا پھر میں نے تمہارا ایک انٹرویو نکالا اور دیکھا کہ تم کہاں بیٹھے تھے تم اپنی لائبریری میں بیٹھے تھے اور تم نے اپنی لائبریری کے ریکس کو بالکل اسی طرح سیٹ کیا تھا جیسے باپا کے کتب خانے کو تم نے اپنی نگرانی میں سیٹ کروایا تھا وہی سیٹنگ وہی اونچے نیچے ریک اور ان کے اتنے خانے حالانہ کہ تمہاری لائبریری ماڈرن طرز پہ بنی تھی بظاہر قدیم ملاقہ سے بالکل مختلف لیکن جیسے ہی میں نے وہ ریک دیکھے مجھے معلوم ہو گیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو او نو کتابوں نے مجھے پکڑوا دیا اس نے افسوس سے سر جھٹکا لیکن ہو سکتا ہے مجھے وہ کتب خانہ خواب میں نظر آیا ہو تب تم لائبریری کو قدیم لک دیتے تم نے اسے جدید لک دی تھی اس نے یاد دلایا اور تم نے اداکاری بھی اچھی کی جنگل کے خوابوں کا تذکرہ وغیرہ وغیرہ لیکن مجھے کبھی یقین ہی نہیں آیا کہ تم سچ بول رہے ہو پھر بھی آپ نے ظاہر کیا کہ آپ نے میرا یقین کر لیا ہے وقت کے سوال حل کر لو ایڈم وغیرہ وغیرہ ایڈم نے مسکرا کے سر جھٹکا اس کی شرمندگی کم ہوتی جا رہی تھی یا شاید آپ مجھے جانتی تھی چند لمحے تک وہ دونوں خاموشی سے واک کرتے رہے پھر ایڈم نے پوچھا لاتن سے ملاقات ہوئی آپ کی نہیں وہ کہاں ہے معلوم نہیں انہوں نے پہلے سال مجھ سے رابطہ کیا تھا میں نے پہچاننے سے انکار کیا تو دوبارہ رابطہ نہیں کیا وہ مغمومیت سے بولا پھر چونکا اور رک گیا تالیہ بھی ساتھ ہی رکی ایک منٹ آپ نے کہا کہ میں میشا کو جانتا ہوں ہم مل چکے ہیں اور مجھے یاد نہیں ہے اب چونکہ آپ جانتی ہیں کہ مجھے سب یاد ہے تو بتائیں میں اس عورت سے کبھی نہیں ملا تالیہ نے افسوس سے اسے دیکھ کے نفی میں سر ہلایا تم نے واقعی اس کو نہیں پہچانا نہیں میں اسے کیسے پہچان سکتا ہوں وہ واقعتاً الجھ کے بولا او ایڈم وہ گہری سانس لے کر بولی تم اس سے ملے تھے ساڑھے چھ سال پہلے اسرا کی گیلری میں وہ ایک پینٹنگ خریدنے آئی تھی اور تم نے اس سے راداری میں روک کے کچھ کہا تھا میں نے اسے کیا کہا تھا یہی کہ وہ تنگو کامل کی ملازمہ ہے ایڈم بن محمد بالکل ساکت ہو گیا میں نے وہ آپ سے کہا تھا نہیں تم نے وہ ایک آرٹسٹ سوشلائٹ امیر عورت سے کہا تھا جو کیل میں جانی پہچانی جاتی تھی جس کے بال سنہرے تھے اور وہ وان فاتح کی فیملی سے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہی تھی ایڈم کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا جھیل کنارے سارے پارک میں موت کا سناٹا چھا گیا میشا تاج کون آرٹسٹ ہے بالکل وہ کاپی کیٹ ہے اس کی شکل دیکھو چھ سال پہلے میں اسے لگا کرتی تھی اس کے بال اس کے منی کوٹ ہیٹ نگینوں والے زیورات ڈمپل آرٹ میں دلچسپی ایک ظالم اسٹاکر ایکس ہسبینڈ اور فاتح کے ایک فیملی ممبر کے ذریعے اس کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش وہ تالیا مراد ہے وہ چھ سال پہلے کی تالیہ مراد ہے وہ دم سادے اسے دیکھ رہا تھا اور حیرت ہے تم نے اسے نہیں پہچانا فاتح نے بھی نہیں اتنے برس جو گزر چکے ہیں تم دونوں نے تالیہ کو بھلا دیا لیکن کوئی ہے جس نے تالیا مراد کو نہیں بھلایا کوئی ہے ایڈم جو ہم تینوں کو جانتا ہے تم نے دیکھا وہ لڑکی کیا فوٹوگراف کرتی ہے سیاہ گھوڑے قدیم قلعوں کے سامنے کھڑے سیاہ گھوڑے وہ فاتح کا گھوڑا تھا قدیم ملاقہ میں کوئی ہے جس نے عین تالیہ مراد کی پروفائل پہ ایک عورت کو تیار کیا ہے اور وان فاتح کی زندگی میں داخل کیا وہ کون ومن ہے میشا تاج ایک کون ومن ہے ایڈم نے ایک بار پھر ماتھے کو چھوا وہ ششدر رہ گیا تھا بالکل اور وہ کون ومن مجھے دیکھ کے پریشان ہو گئی ہے وہ فاتح کے قریب رہ کے جو بھی کرنا چاہ رہی ہے وہ اس میں اب تیزی لے آئے گی میری موجودگی سے اس کو اب خطرہ ہے آپ جانتی ہیں اسے کس نے بھیجا ہے نہیں میں اس عورت کو بھی نہیں جانتی لیکن وہ یا اس کے پیچھے جو بھی ہے اس نے تالیہ مراد کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے اور اسے ہمارے قدیم علاقہ کے بارے میں بھی علم ہے اس نے تالیہ کے عکس پہ میشا کو بنایا ہے وان فاتح نے اس کو اپنے قریب جگہ اسی لیے دی ہے کیونکہ وہ اس میں مجھے دیکھتے ہیں اور وہ خود بھی اس بات سے واقف نہیں ہے مجھے اور تمہیں ایڈم بن محمد صرف میری گواہی ثابت نہیں کرنی بلکہ ہمیں فاتح کو اس عورت سے بھی محفوظ کرنا ہے جو ہمیں کرنا آتا ہے اس سے ہم نے پھر سے اپنی جان بچانی ہے اس نے کافی کا گھون بھرا اور روش پہ چلنے لگی ایڈم سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ اس کے ساتھ چل دیا وہ جانتا تھا تالیہ کے پاس پلان ہوگا تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا